مراقبہ حاجہ شمس الدین عظیمی انفس و آفاق موجودہ علمی دور میں یہ سوال بڑی اہمیت احتیار کر گیا ہے کہ آدمی کیا ہے اور اس کی صلاحیتوں کی حد کہاں تک ہے تحلیقی فارمولو کا علم بتاتا ہے کہ آدم ذات کے ہزاروں روپ ہیں بظاہر وہ خاک کا پتلا ہے میکان کی حرکات پر مبنی گوش پوس خون اور ہڈیوں کا ایک پیکر ہے اس کے اندر ایک پوری کیمیائی دنیا آباد ہے اطلاعات و پیغامات پر آدمی کی زندگی روا دوا ہے آدمی حیال و تصور کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کی ہر حرکت خیال اور تصور کے تابع ہے دنیا انسانیت کے تمام کارنامے خیال اور تصور اور تحیل کی غیر مرئی طاقت کے گرد گھوم رہے ہیں آدم ذات حیال کے اندر مختلف معنی پہنا کر نئی نئی جلوہ سوانیاں ظہور میں لے آتا ہے آدمی کے شعور نے ایک بچے کی طرح نشرما پائی ہے جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کی شعوری استطاعت ناقابل ذکر ہوتی ہے پھر وہ سگر سنی اور تفولیت کا زمانہ گزار کر لڑکپن میں داخل ہو جاتا ہے اس کی دماغی صلاحیت پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے طبعی اعتبار سے جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں اس طرح نوہ آدم کا شور بھی آہستہ آہستہ ترقی کر کے موجودہ دنیا تک پہنچتا ہے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے اس کے پیش نظر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دور علم و فن اور تصہیر کائنات کے ثبات کا دور ہے انسانی ذہن میں ایک لامتناہی وسط ہے جو ہر لمحہ اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے تحلیک و تسخیر کا ایک عظیم و شان ذہیرہ ابھی محفی ہے صلاحیتوں کا ایک حصہ منصہ شہود پر آ چکا ہے لیکن انسانی انا کی ان گن صلاحیتیں اور صفات ایسی ہیں جو ابھی مظر محفی سے مظر حفی سے مظر جلی میں آنے کے لیے بے قرار ہیں تمام تجربات مشاہدات اور محسوسات کا ماہر ذہن ہے جتنی ایجادات انسان سے صادر ہوتی ہیں ان کو بھی ذہن کی کار فرمائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ذہن میں وسط پیدا ہوتی ہے اور کسی کلیے یا کسی نئے علم کا انکشاف ہو جاتا ہے انسانی ذہن ہزاروں سال پہلے بھی ایک مومہ تھا اور آج کے سائنسی دور میں بھی ایک معمہ ہے آج ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ علمی اور تجرباتی ذرائع موجود ہیں جن کی مدد سے نئی نئی وضاحتیں دانشوروں کے سامنے آ رہی ہیں ایک پرت کی ادھیڑ بند کی جاتی ہے اور دوسرا پرت سامنے آ جاتا ہے دوسرے پرت کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ پاتے کہ ایک نیا زون کھل جاتا ہے سائنسدانوں اور علم ان نفس کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ انسان ابھی تک اپنی صلاحیتوں کا پانچ سے دس فیصد بھی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہو سکا باقی قومیں اس کے اندر حابیدہ ہیں گویا نو انسان نے اب تک جو ترقی کی ہے وہ صرف پانچ سے دس فیصد صلاحیتوں کے استعمال کا سمرہ ہے ان معروضات سے ان معروضات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ دور کی علمی کامیابیاں جن میں علم طب علمی حیوانات و نباتات جنیات طبیعت کیمیا برقیات تغیرات سائیکالوجی پیرا سائیکالوجی اور دیگر علوم و فنون شامل ہیں یہ سب انسانی صلاحیتوں کے عکس ہیں لیکن جب ہم ان علمی و فنی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں بہت کم آتی ہے کہ یہ ہماری ذہنی قوتوں کے مظاہر ہیں جو قدرت نے ہمارے اندر محفوظ کر رکھی ہیں نفس و دماغ سے متعلق روز افزو انکشافات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان کا وجود دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ اس کی حارجی دنیا ہے اور دوسرا حصہ اس کے داخل میں واقع ہونے والی تحریکات ہیں انسانی نفس کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے گہرا رشتہ رکھتے ہیں ہر دور میں یہ بات کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی رہی ہے کہ انسان صرف جسمانی حرکات اور حارجی کیفیت کا نام نہیں ہے انسان کے اندر ایک دائرہ مادی تحریکات سے آزاد ہے اور اسی دائرے سے تمام خیالات و افکار مادی دائرے کو ملتے ہیں یہ دائرہ دراصل انسان ہے اور اسے عرف عام میں روح کہا گیا ہے اور یہی اصل انسان ہے اہل روحانیت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر آدمی اپنے قلب اپنے من کے اندر سفر کرے تو اس کے اوپر روح کی قوتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے تمام آسمانی صحائف نے انسان کی غیر ملکی غیر معمولی صفات کا تذکرہ کیا ہے کتب سماوا کے مطابق انسان بظاہر گوشت پوس کا مرکب ہے لیکن اس کے اندر ایسی انرجی یا ایسا جوہر کام کر رہا ہے جو حالت کی صفات کا عکس ہے اس جوہر کو روح کا نام دیا گیا ہے اور اسی روح کے ذریعے انسان کو کائناتی علوم حاصل ہیں آسمانی کتابوں نے انسان کی تمام حصیات اور واردات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور انہیں اور انہیں افاق و انفس کہا ہے افاق ان مادی مظاہرات کا نام ہے جو حارج میں نظر آتے ہیں جبکہ انفس ان و حال کا مجموعہ ہے جو کائنات کی داخلی زندگی ہے انفس کے بارے میں انسانی علم ابھی تکمیل اور ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے چند سو سال پہلے علوم طبعی کے انکشافات و تجربات سہرو تلسم کی حیثیت رکھتے تھے اور ان پر بے یقینی اور پرسراریت کے پردے پڑے ہوئے تھے لیکن آج ہم ان علوم سے حقیقت ثابتہ کی طرح روشناس ہیں فی زمانہ یہی حال روح یا انفس کے علوم و حقائق کا ہے انسان کے اندر پانچ حواس بصارت سماعت گفتار شامہ اور لمس کام کرتے ہیں ان میں سے ہر حص کی ایک تعریف اور ایک دائرہ عمل ہے کوئی حص ایک حد سے باہر عمل نہیں کر سکتی مثلا ہم آنکھوں سے چند میل دور زیادہ نہیں دیکھ سکتے کانوں سے ایک خاص طول موج سے کم یا زیادہ کی آوازیں نہیں سن سکتے کسی چیز کے قریب جائے بغیر اسے چھو نہیں سکتے انسان کے یہ پانچوں حواس مادی رخ میں محدود ہیں لیکن روحانی دائرے میں لامحدود ہیں حواس کا روحانی دائرہ عام طور پر محفی رہتا ہے اس دائرے میں بصارت فاصلے کی پابندی سے آزاد ہو جاتی ہے کان ہر طول موج کی آواز سن سکتا ہے قوت بیان الفاظ کی محتاج نہیں رہتی انسان گفتگو کیے بغیر کسی کے حالات جان سکتا ہے اور اپنے حیالات اس تک پہنچا سکتا ہے انسانی صلاحیتوں کا اصل رخ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب روحانی حواس متحرک ہو جاتے ہیں یہ حواس ادراک و مشاہدات کے دروازے کھولتے ہیں جو عام طور سے بند رہتے ہیں انہی حواس سے انسان آسمانوں اور کہکشانی نظاموں میں داخل ہوتا ہے غیبی مخلوقات اور فرشتوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے روحانی حواس کو بیدار کرنے کا مؤثر طریقہ مراقبہ ہے مراقبہ ایک مشق ہے ایک طرز فکر ہے اور ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو حابیدہ حواص کو بیدار اور متحرک کر دیتی ہے مراقبہ کے ذریعے ان قوتوں کو تصویر کیا جاتا ہے جو مادی حواس سے ماورہ ہیں مراقبہ سے ماورائی صلاحیتیں روشن ہو جاتی ہیں مراقبہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں رائج رہا ہے روحانی نفسیاتی اور طبی حیثیت سے مراقبہ کے بے شمار فوائد ہیں مراقبہ ذہنی انتشار کو ختم کر کے یکسوئی بہجتا ہے نفسیاتی الجھنوں اور پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے امراض کو قریب آنے سے روکتا ہے مراقبہ سے انسان کو سکون اور اطمینانی قلب کی دولت مل جاتی ہے منفی رجحانات اور جذبات پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے تمام مذاہب کی عبادات میں مراقبے کا عنصر موجود ہے ایسی عبادات پر زور دیا گیا ہے جس میں یکسوئی گہرائی اور ارتکاز توجہ ہو مراقبہ کے بارے میں جو کچھ اجمالاً عرض کیا گیا ہے آنے والے صفات میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مراقبہ کیا ہے اور مراقبے کے ذریعے انسان اپنی محوی محفی قوتوں کو کس طرح بیدار کر سکتا ہے ارتکاز توجہ انسان کی مادی زندگی میں بے شمار صلاحیتیں کام کرتی ہیں یہ سب شعوری صلاحتیں ہیں مگر محسوس کرنا سننا سونگنا دیکھنا چکھنا بولنا چھونا پکڑنا چلنا سونا اور بیدار ہونا وغیرہ اس زمن میں بہت سے علوم و فنون بھی آ جاتے ہیں مثلا مصوری کتابت طبعت تکنیکی علوم موسیقی ادب شعر و شاعری تاریخ سائنس اور دھات سازی وغیرہ جب کوئی شخص کسی صلاحیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صلاحیت سے ناواقف ہوتا ہے لیکن جب وہ صلاحیت سے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ذوق و شوق اور استداد کے مطابق اس کے اندر صلاحیت بیدار اور متحرک ہو جاتی ہے صلاحیت کو متحرک کرنے میں توجہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے اگر ایک شخص کسی صلاحیت کو بیدار کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا توجہ ارادی ہو یا غیر ارادی اس کا موجود ہونا ضروری ہے کسی علم یا کسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے فی الواقعہ کا کام بھی توجہ کو اپنے ہدف پر قائم رکھنا ہی ہے توجہ کے اصول کا اطلاق روحانی صلاحیتوں پر بھی ہوتا ہے چونکہ ہم روحانی صلاحیتوں سے ناواقف ہیں اس لیے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور جب تک کوئی شخص اپنی روحانی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے اندرونی تحریکات کی طرف ذہن نہ لگائے اس کی روحانی صلاحیتیں حرکت میں نہیں آتی یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب تک ذہنی یکسوئی کے ساتھ کام نہ کیا جائے صحیح نتیجہ مرتب نہیں ہوتا چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی اور روحانی علوم کا حصول ہو علم کی تحصیل کے لیے ایسا ماحول ضروری ہے جس میں ذہنی انتشار کم سے کم ہو جب ہم کامل توجہ کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہوتے ہیں تو اچھے نتائج سامنے آتے ہیں اگر ایسے حالات کا سامنا ہو جن میں ذہن بار بار بٹکتا رہے تو صلاحیت ہونے کے باوجود احسن طریقے سے خوبی علوم کی تکمیل نہیں ہوتی ارتکاز توجہ ذہن کو ایک مرکز پر لانے کا نام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک توجہ ایک نقطے پر یا ایک خیال پر قائم رہے ارتکاز توجہ کے ذریعے ذہن کے اندر کی بکھری ہوئی قوتیں جمع ہو کر باہر آ جاتی ہیں روح کے لاشمار عکس ان گنت قوتیں اس لیے حابیدہ رہتی ہیں کہ ارتقاد توجہ کی طاقت ماورائی صلاحیتوں کو بردار کرنے میں استعمال نہیں ہوتی جذبات خیالات اور تقاضوں کے زیر اثر ذہن ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا رہتا ہے وہ کسی ایک چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے خیالات کی یلگار سے انسان کو ان مقامات کا ادراک نہیں ہوتا جو اس کی اصل ہیں مثال ریڈیو اسٹیشن سے نشریات لہروں کے ذریعے فضا میں منتقل ہو جاتی ہے ان لہروں کی محسوس فریکوینسی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر ریڈیو سیٹ جو دراصل ریسیور ہیں ان لہروں کو وصول کرتے ہیں وصول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریڈیو سرکٹ سرکٹ کی فریکوینسی وہی ہو جو کہ نشریاتی لہروں کی ہے جب دونوں فریکوینسی یکساں ہو جاتی ہیں تو رسیور آواز کو پکڑ لیتا ہے دنیا کے مختلف اسٹیشن اپنے پروگرام الگ الگ فریکوینسی پر نشر کرتے ہیں ہم جس اسٹیشن کی نشریات سننا چاہتے ہیں اسی کی فریکوینسی کو سیٹ کر کے سن لیتے ہیں اگر فریکوینسی میں یکسانیت نہ ہو تو آواز مصول نہیں ہوتی اسی طرح اگر درمیان میں رکاوٹیں یا مزاحمت ہو تو بھی آواز صاف سنائی نہیں دیتی ٹی وی میں آواز کے ساتھ تصویر بھی نشر ہوتی ہے مختلف چینل پر ہم نشریات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ سکرین پر تصویری صورت بھی دیکھتے ہیں آدمی کا شعور دراصل رسیور ہے ذہن کی انتہائی گہرائی میں موجود مرکز یا ممبا کی اطلاعات مختلف صورتوں میں شعور کی سکرین پر نشر ہو جاتی ہیں بعض اطلاعات مناظر کی شکل میں ڈسپلے ہوتی ہیں کچھ تصور کی حیت میں اور بعض خیال کی نوعیت میں سامنے آتی ہیں دیگر آواز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں یہ بات ہم سب کے تجربے میں ہے کہ حیالات ہمارے احتیار کے بغیر ذہن میں وارد ہوتے رہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ذہن میں کوئی خیال پیدا نہ ہو بھوک پیاس کا تقاضا بھی خیال ہے سونے جاگنے کا رجحان بھی خیال ہے خوشی غم اور دیگر جذبات بھی خیالات ہیں نہ صرف خیالات اور تصورات بلکہ سماعت بصارت شامہ اور لمس بھی اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہیں ہماری پوری زندگی حیالات کے گرد گھوم رہی ہے اور جب دماغ میں خیالات کی تشکیل کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے قانون حیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو وہ مذر کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اگر زندگی حیالات سے الگ کوئی چیز ہوتی تو ہم حیالات سے کبھی متاثر نہیں ہوتے خوشی کا خیال آتا ہے تو ہمارے اندر فرحت و تمانیت کی لہر دوڑ جاتی ہے دہشت ناک خیال آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں طبی اعتبار سے بھی خیالات کے اثرات کو تسلیم کیا گیا ہے السر میدے کے امراض بلڈ پریشر حفقان ٹی بی وغیرہ جیسے امراض خیالات کی پیچیدگی سے پیدا ہوتے ہیں یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ذہنی پریشانی لاحق تو لاحق ہو تو بھوک اڑ جاتی ہے حادثے سے متعلق خیال آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا دل ڈھوبنے لگتا ہے اس طرح جب تک ہمارے شور میں دفتر جانے کا خیال وارد نہ ہو تو ہم دفتر کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے کوئی شخص مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ حیال وارد ہوتا ہے کہ مجھے مکان بنانا چاہیے اس حیال میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو وہ کوشش کرنا شروع کرتا ہے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے ان لوگوں سے رجوع کرتا ہے جو مکان بنانے کا علم رکھتے ہیں علم تعمیر کو دیکھا جائے تو وہ بھی حیال کی صورت میں انسانی ذہن میں محفوظ ہے چنانچہ جب حیال اور عمل کی قوتیں ملتی ہیں تو مکان کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے اور وہ مکان جو حیال کی صورت میں موجود تھا عمارت بن کر سامنے آ جاتا ہے الہامی کتابیں بتاتی ہیں کہ حیالات کا ایک منبع ہے ذہن کی گہرائی میں موجود نقطہ ذات منبع کی حیثیت رکھتا ہے اس سورس سے لاشمار اطلاعات حیالات ہر لمحہ اور ہر آن نشر ہوتی رہتی ہیں لیکن شوری رسیور تک پہنچنے والی اطلاعات نہ صرف بہت کم ہوتی ہیں بلکہ ان میں محدودیت داخل ہو جاتی ہے یہی اطلاعات اس کا علم و حافظہ بن جاتی ہیں اور انہی کو ہم شعور کہتے ہیں زیادہ تر اور وسیع اطلاعات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ذہنی یکسوئی کا ہونا ضروری ہے جب ہماری فکر یکسوئی کے ساتھ اپنے نقطۂ ذات یا ممبا اطلاعات کی طرف سعود کرتی ہے تو درجہ بدرجہ اسے ایسی اطلاعات کا مشاہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر اس کی گرفت میں نہیں آتی نشر ہونے والی اطلاعات کی آخری محدودیت ہی دراصل شعور ہے زیادہ اور وسیع اطلاعات حاصل کرنے کے لیے لاشعور کا مطالعہ کرنا ضروری ہے طبعی یا سائنسی علوم میں کوئی فارمولہ یا ایجاد یا انکشاف ایک نئی اطلاع ہوتی ہے سائنسدان یا موجد جب تک لا میں داخل نہ ہو تو اسے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی وہ دنوں مہینوں سالوں کسی ایک نقطے پر غور کرتا ہے یہ غور و فکر اسے شعور کے پسپردہ لاشور میں دھکیل دیتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی ایجاد مظر بن جاتی ہے پہلے موجد کے ذہن میں کسی ایجاد سے متعلق کوئی خیال آتا ہے اور اس کا ذہن اس خیال میں مرکوز ہو جاتا ہے جو جو ذہن حیال کی گہرائی میں سفر کرتا ہے اسی مناسبت سے حیال میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور کے اور نقش و نگار کی داغ بیل پڑ جاتی ہے نتیجے میں وہ چیز بن کر سامنے آ جاتی ہے مثلا انسان کے ذہن میں پرندے کو اڑتا دیکھ کر یہ خیال آیا کہ اسے بھی فضا میں پرواز کرنا چاہیے فضا میں پرواز کا تجسس برابر اس کی رہنمائی کرتا رہا ایک نسل ختم ہوئی تو اس نے اپنا شعوری ورثہ دوسری نسل کو منتقل کر دیا انسان نے پہلے پہل پرندے کے پر جوڑ کر بازو پر باندھے اور اڑنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی ناکامی سے انسان مایوس نہیں ہوا بلکہ پرواز کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہا رفتہ رفتہ پرواز کے قوانین ذہن میں منکشف ہونے لگے ہوا کا دباؤ اور حرکات کا علم اس پر ظاہر ہو گیا اور وہ ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا جو فضا میں پرواز کرتی ہے اللہ قیاس دنیا کے تمام علوم و اجادات کا ایک ہی قانون ہے وہ یہ کہ جب ذہن تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کسی ایک بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی تفصیلات ذہن پر منکشف ہونے لگتی ہیں جب فکر انسانی ہارجی عوامل میں سفر کرتی ہے تو ہارجی علوم کا انکشاف ہوتا ہے اور جب داخل میں سفر کرتی ہے تو داخل کے علوم و انکشافات تجربے میں آتے ہیں ایک بچے کا شعور بالغ شخص کے شعور سے الگ ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماحول کے متعلق کچھ نہیں جانتا اس کی بسارت کسی شے پر ٹھہرتی ہے اور نہ سماعت ماحول کی آوازوں پر معنی پہنا سکتی ہے وہ بول سکتا ہے اور نہ ہی فاصلے اور وقت کے احساسات اس کے اندر کار فرما ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بچہ وہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے جو اس کے ماحول میں رائج ہے حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی تمام طرزیں اسے ماحول میں من و ان منتقل ہو جاتی ہیں اس طرز انتقال میں بچے کا ارادہ بھی کام کرتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ وہ علم ہے جو ماحول کے افراد سے غیر ارادی طور پر اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے بچہ مادری زبان بغیر کسی تعلیم کے سمجھنے اور بولنے لگتا ہے اس طرح وہ ماحول میں موجود اشیاء کے معنی اور ان کا استعمال بھی سمجھنے لگتا ہے انتہا یہ کہ ایک بچہ کم و بیش وہی کچھ دیکھنے سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جو اس کے بزرگوں کا علم اور شعور ہے وانی کو پہنچتے پہنچتے اس کے شعوری ذہیرے میں وہ تمام باتیں جمع ہو جاتی ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ انہی طرزوں میں زندگی گزارتا ہے جو اس کے معاشرے میں رائنج ہے شور کو ایک آئینے سے تشبیح دی جا سکتی ہے جس پر روشنیوں کا عکس پڑتا ہے اور شعور اپنے علم و دلچسپی کی بدولت محسوس روشنی کو جذب کر لیتا ہے جن روشنی کو شعور جذب کرتا ہے وہ شعور کے پردے پر رک جاتی ہیں آدمی انہیں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے لیکن جو روشنیاں شعور کے پردے میں سے گزر جاتی ہیں آدمی انہیں نہیں دیکھتا مثال اگر ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشہ نگاہ کے سامنے ہو اور آدمی کو شیشے کی موجودگی کا علم نہ ہو تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی شیشے میں سے گزر جاتی ہے اور انکاس کا عمل واقعہ نہیں ہوتا اور جب انکاس نہیں ہوتا تو آنکھوں سے نہیں دیکھتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے شیشے کا دروازہ ہے لیکن آدمی گزرتا چلا جاتا ہے اور شیشہ سے ٹکرا جاتا ہے شیشے سے ٹکرانے کے بعد اسے نظر آتا ہے کہ سامنے شیشہ ہے شعور کے اندر تحلیقی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ روشنی کو جذب کرنے لگتا ہے اور وہ روشنیاں جو ابھی تک نامعلوم تھی شعور کی گرفت میں آ جاتی ہیں اسی گرفت کو ہم علم اور تجربہ اور مشاہدہ وغیرہ کہتے ہیں علم روحانیت کے مطابق غیب میں لامتنا ہی روشنیاں موجود ہیں انہی روشنیوں میں کہکشانی نظام سماوی محلوق حلا میں آبادیاں اور روحانی علوم اور اسرار شامل ہیں جب آدمی اپنے اندر میں متوجہ ہوتا ہے تو شعور کے آنے پر باطنی اطلاعات تصویریں بننے لگتی ہیں اور غیبی نکوش شعور کی گرفت میں آنے لگتے ہیں رفتہ رفتہ وہ غیبی نکوش کو اس طرح سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جیسے ایک بچہ بدتریج ماحول کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے مثال اگر ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشہ نگاہ کے سامنے ہو اور آدمی کو شیشے کی موجودگی کا علم نہ ہو تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی شیشے میں سے گزر جاتی ہے اور انکاس کا عمل واقعہ نہیں ہوتا اور جب انکاس نہیں ہوتا تو آنکھ اسے نہیں دیکھتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے شیشے کا دروازہ ہے لیکن آدمی گزرتا چلا جاتا ہے اور شیشے سے ٹکرا جاتا ہے شیشے سے ٹکرانے کے بعد اسے نظر آتا ہے کہ سامنے شیشہ ہے شعور کے اندر تحلیقی طور پر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ روشنی کو جذب کرنے لگتا ہے اور وہ روشنیاں جو ابھی تک نامعلوم تھی شعور کی گرفت میں آ جاتی ہیں اسی گرفت کو ہم علم تجربہ مشاہدہ وغیرہ کہتے ہیں علم روحانیت کے مطابق غیب میں لامتناہی روشنیاں موجود ہیں انہی روشنیوں میں کہکشانی نظام سماوی محلوق حلام آبادیاں اور روحانی علوم و اسرار شامل ہیں جب آدمی اپنے اندر میں متوجہ ہوتا ہے تو شعور کے آئینے پر باطنی اطلاعات تصویریں بننے لگتی ہیں اور غیبی نقوش شعور کی گرفت میں آنے لگتے ہیں رفتہ رفتہ وہ غیبی نقوش کو اس طرح سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جیسے ایک بچہ بدتریج ماحول کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے باطنی حواس کو بیدار کرنے میں ارادے کو بڑی اہمیت حاصل ہے مراقمے میں بند آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی سیاہ چادر کے پس پردہ یہ بات محفوظ ہوتی ہے کہ مظاہرات موجود ہیں یہ علم اور یقین باطنی نگاہ کو متحرک کر دیتا ہے پہلے مرحلے میں ارادے میں اس مخلال پیدا ہوتا ہے لیکن متواتر مشق کے نتیجے میں ارادہ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور مراقبہ کرنے والا باطنی دنیا کو بند آنکھوں سے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کھلی آنکھوں سے مادی حد و حال نظر آتے ہیں اس بات سے ہم بہو بھی واقف ہیں کہ یقین ہر کام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اگر ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ کراچی کوئی شہر ہے تو ہم کراچی نہیں جا سکتے اگر یہ بات ہمارے یقین میں نہ ہو کہ کیمیا کوئی علم ہے تو ہم علم کیمیا نہیں سیکھ سکتے روحانی دماغ زندگی کے بہت سے تجربات اور واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انسان کے اندر مادی حواس کے علاوہ ایسے ذرائع ادراک بھی موجود ہیں جن کی صلاحیت اور صفات عام حواس سے بلند ہے جس نوعیت سے یہ ذرائع ادراک تجربے میں آتے ہیں اس کی مناسبت سے ان کے لیے مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً چھٹی حص ماورائے ادراک حواس ایکسٹرا سنسری پرسیپشن وجدان ضمیر اندرونی آواز روحانی پرواز وغیرہ کبھی نہ کبھی انسان پر ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے حالات کی پیچیدگی میں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے سوچتے سوچتے بے حیالی میں ایک خیال کوندے کی طرح آتا ہے اور ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جس کا بظاہر حالات سے کوئی جوڑ نہیں ملتا اور نہ منطقی استدلال سے اس کی توجہ کی جا سکتی ہے اس خیال میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آدمی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا وہ خیال پر عمل کرتا ہے اور درپیش مشکلات سے نجات مل جاتی ہے اکثر سنا جاتا ہے کہ میری چھٹی ہی فلاں بات بتا رہی تھی یا مجھے غیر ارادی طور پر فلاں بار بار آ رہا تھا اور پھر وہی ہوا جو ذہن میں تھا مثال آپ کو کسی عزیز کا خیال بار بار آنے لگتا ہے وقفے وقفے سے اس کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے جبکہ ظاہری طور پر اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کبھی اس خیال کے ساتھ کیفیات بھی وارد ہوتی ہیں خیال آتے ہی خوشی یا پریشانی کا تاثر بھی مرتب ہوتا ہے کچھ دیر بعد یا چند دنوں کے بعد پتہ چلتا کہ آپ کا وہی عزیز شدید بیمار ہو گیا ہے یا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے دوست کا خیال شدت سے آنے لگتا ہے جس سے ملاقات کو ایک عرصہ گزر گیا ہے چند گھنٹوں کے بعد دروازے پر گھنٹی بچتی ہے اور وہی دوست سامنے کھڑا ہوتا ہے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کا موضوع غیر محسوس طریقے سے کوئی غیر حاضر شخص بن جاتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد وہی شخص کمرے میں آ جاتا ہے سائنسدان کسی بات پر مسلسل غور و فکر کرتا ہے اور تجربات کے نتائج کو پرکھتا ہے تحقیق کے دوران اس پر کوئی نیا خیال ہوتا ہے اور یہی خیال یا فارمولے کی بنیاد بن جاتا ہے یہ انکشاف مرحلہ وار بھی ہوتا ہے اور اچانک تمام مراحل کو حذف کر کے بھی ہو جاتا ہے مرحلہ وار طریقے میں یہ انکشاف کڑی در کڑی اس طرح ہوتا ہے کہ غیر معمولی محسوس نہیں ہوتا لیکن جب اچانک کوئی انکشاف ہو تو اسے عام حواس کا کارنامہ قرار نہیں دیا جا سکتا نامیاتی کیمیا میں بینزین ایسا مرکب ہے اس مرکب کی مالیکولی ساخت کی دریافت ایک ایسی ہی مثال ہے کیمیا دان ولف مسلسل اس بات پر غور کر رہا تھا کہ بینزین کی ساخت کیا ہونی چاہیے کیونکہ سابقہ تھیوری کی روشنی میں تشریح ممکن نہ تھی کافی غور و فکر کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ایک رات اس نے ہاتھ میں دیکھا کہ چھ عدد سانپ ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی دم منہ میں اس طرح پکڑی ہوئی ہے کہ ایک محسوس شکل بن گئی ہے اس شکل کو دیکھ کر ولف کے ذہن میں بینزین کا خیال آیا بیدار ہونے کے بعد ولف نے اس ساخت پر کام شروع کیا اور ثابت کر دیا کہ بنزین کی ساخت وہی ہے جو اس نے ہاب میں دیکھی تھی اس طرح علم طب میں مختلف ادویات کے حواس وجدان یا اندرونی رہنمائی کا نتیجہ اتبا اور ماہرین کی ذہنی کاوش کے نتیجے میں ذہن کسی کیمیائی مرکب مفرد یا مرکب دعا کی طرح منتقل ہو جاتا ہے مرکب دعا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پھر تجربات اور تحقیق اس وجدانی اشارے کو مادی شکل و صورت اور یقین بھاش دیتے ہیں فنون لطیفہ اور اسی طرح کے دوسرے تحلیقی کاموں میں بھی شعوری کارکردگی لطیف احساسات کے تابع ہوتی ہے اکثر موضوعات مضامین اشار و حیالات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں عقلی کوشش کو دہل حاصل ہے اس بات کو مصنف مصور شاعر یا مفکر خود بھی محسوس کرتا ہے اور انہیں آمد کا نام دیتا ہے زندگی کے مراحل پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری زندگی تعقل اور وجدان کے تابع ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں سے فراہم ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ازہد حیالات ایک ترتیب و تعین سے وارد ہوتے ہیں اور اسی ترتیب کی بدولت زندگی بامانی گزرتی ہے بچپن سے تا دم مرگ جو تجربات ہمارے شعور کو حاصل ہوتے ہیں ان کے مضبوط اور مربوط استعمال کا فہم بھی کوئی اور ایجنسی عطا کرتی ہے تباہ اور دلچسپیوں میں بھی اندرونی تحریکات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے شعور کو اپنی مرکزیت اور دلچسپی کا اشارہ اور رائے لاشعور سے ملتا ہے مثلا ایک باپ کے دو بچوں میں مختلف دلچسپیاں اور مختلف صلاحیتیں ظہور میں آتی ہیں سماجی حیثیت سے وہ ایک گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں والدین کی یکساں توجہ انہیں حاصل رہتی ہے ایک گھر اور ایک جیسے حالات میں زندگی گزارتے ہیں ایک ہی سکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ان کی شعوری دلچسپیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں ایک بچہ مصوری میں دلچسپی لیتا ہے تو دوسرا وکیل بننے میں خوشی محسوس کرتا ہے ایک بچہ جماعت میں امتیازی پوزیشن حاصل کرتا ہے لیکن دوسرا اوس درجے کا طالب علم ہوتا ہے اگر ان تمام باتوں کی ظاہری وجوہات تلاش کی جائیں تو کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی اسی طرح بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ فلاں بات یا فلاں پیشے میں ہی کیوں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی وجہ نہیں بتا سکتے حقیقت یہ ہے کہ لاشعور کا انتباہیہ نقش شعور کے لیے دلچسپی کا تعین کرتا ہے اور آدمی کی صلاحیت دلچسپی اور کارکردگی الگ الگ ہو جاتی ہے اس بات کی واضح ترین مثال جانوروں کی دنیا ہے جان روڑوں میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک مربوط شور پایا جاتا ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس شور کی کار فرمائی میں کسی محفی اور علمی تعلیم و تحصیل کو دل نہیں ہوتا مثلا بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی میں پہنچ جاتا ہے شاہین کے بچے میں پرواز کا علم اسے بار بار اڑنے پر مجبور کرتا ہے اسی طرح شہد کی مکھی میں پھولوں کی کشش اور شہد بنانے کا علم کسی کے بغیر کام کرنے لگتا ہے چھوٹے سے پرندے بیا میں گھونسلے بنانے کا فن ظاہری تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا عرض یہ کرنا ہے میکانزم کے پس پردہ ایک اور ایجنسی موجود ہے شعور اسی ایجنسی کے زیر اثر کام کرتا ہے انسانی زندگی ہر دور میں اس رہتی ہے لیکن معمول کی زندگی گزارنے کی وجہ سے انسان اس پر غور نہیں کرتا تاہم بہت سی صورتیں ایسی واقعہ ہوتی ہیں جنہیں معمول قرار نہیں دیا جا سکتا چنانچہ عقل انسانی عقلی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ذہنی حرکات کو مختلف دائروں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے علم نفسیات

ایک اور تشخص کا ذکر موجود ہے حد یہ ہے کہ لا مذہب افراد بھی عقل و شعور سے ماورا ایک یونٹ نیچر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے آسان الفاظ میں اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے آدمی کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں ایک ظاہری دماغ اور دوسرا باطنی دماغ ظاہری دماغ روحانی دماغ سے جتنا مربوط رہتا ہے اسی قدر ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں ہمارے اندر وسیع ہو جاتا ہے اور روحانی دماغ کی اطلاعات کو قبول کرنے کی استداد بڑھ جاتی ہے روحانی علوم اس کلیئ پر قائم ہے کہ آدمی روحانی دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا سیکھ لے مادی وسیلے کے بغیر خیالات کو وصول کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ٹیلی پیتھی ظاہری وسائل کے بعد بغیر کسی بات کو معلوم کر لینا کشف روحانی طاقت سے خیالات اور اشیاء میں تبدیلی کرنا تصرف روحانی فارمولوں کا علم دوسری دنیاؤں کی سیر جنات فرشت سماوات جنت و دوزخ عرش اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا دیدار یہ سب اس وقت ممکن ہے جب آدمی کا روحانی دماغ متحرک اور فعال ہو خیالات کی لہریں انسانی ذہن میں اطلاعات کی لہریں خیالات بنتی رہتی ہیں ٹھہرے ہوئے پانی کی سطح پر پتھر پھینکا جائے تو رد عمل میں دائرہ نما لہریں پیدا ہوتی اسی طرح اطلاعات کے رد عمل میں حیالات کی لہریں تحلیق ہوتی ہیں ذہن کی سطح جھیل کی مانند ہے جس میں لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں جب کوئی شخص جھیل کی ساکت سطح کو دیکھتا ہے تو اسے پانی کے اندر کا منظر نظر آ جاتا ہے لیکن پانی کی سطح پر لہریں پیدا ہو رہی ہوں تو اکثر تصویر لہروں کی وجہ سے گڑ مڑ ہو جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے صبح بیدار ہوتے ہی ہمارے ذہن میں دفتر یا دکان کا خیال ہوتا ہے کے زیر اثر ہم تیار ہو کر دفتر یا دکان کی طرف چل پڑتے ہیں راستے میں سینکڑوں مناظر نگاہ کے سامنے سے گزرتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں کوئی حادثہ نظر آ جائے تو وہ ذہن پر نقش چھوڑ جاتا ہے کسی نئے سائن بورڈ پر نظر پڑتی ہے تو اسے پڑے بغیر نہیں رہ سکتے دفتر یا دکان پہنچ کر کاروباری امور محل توجہ بن جاتے ہیں گھر واپس پہنچنے کے بعد گھریلو معاملات ذہن میں جگہ کر لیتے ہیں گھر کے ضروری کام نبٹ جاتے ہیں تو طبیعت سیر و تفریح کی طرف مائل ہو جاتی ہے کسی عزیز یا دوست کے پاس چلے جاتے ہیں کوئی رسالہ یا کتاب پڑھنے لگتے ہیں یا ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے اور سو جاتے ہیں اگلا دن کم و بیش اسی طرح کی مصروفیات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اگر کسی بھی وقفے کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دوران ہماری توجہ چند لمحوں سے زیادہ کسی ایک بات پر نہیں ٹھہرتی خیالات کے ساتھ ساتھ توجہ کا مرکز بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے تو اس کے متعلق سوچنے لگتے ہیں خوشی کا خیال آتا ہی ذہن خوشی کے جذبات میں سفر کرنے لگتا ہے کسی واقعے کا خیال آتا ہے تو ذہن پر غور کرنے لگتا ہے تمام ذہنی مصروفیات کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن ہما وقت ماحول کے معاملات میں رہتا ہے اور بیداری کا وقفہ اسی طرح کی ذہنی گہمی میں گزر جاتا ہے پیش کے معاملات یکے بعد دیگرے یورش کرتے رہتے ہیں اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب ہماری توجہ حیالات کی لہروں سے ہٹ جائے حیالات کا یہ ہجوم آدمی کے لیے پردے کا کام کرتا وجہ سے شعور باطنی زندگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کسی اندرونی عکس نظر نہیں آتے ذہن کی سطح پر جو عکس پڑتے ہیں وہ تاثر کے اعتبار سے گہرے اور ہلکے ہوتے ہیں گہرے عکس کو شعور دیکھ لیتا ہے لیکن جو عکس مدم ہوتے ہیں شعور ان کا تفصیلی احاطہ نہیں کر سکتا بہت مدم عکس ناقابل توجہ ہو کر فراموش ہو جاتے ہیں جب تک ذہنی مرکزیت کی حیالات کی لہروں میں رہتی ہے ذہن کے اندر جھانکنا ممکن نہیں ہوتا لیکن جب توجہ سطح پر پیدا ہونے والے خیالات سے ہٹ جاتی ہے تو نظر باطنی زندگی میں کام کرنے لگتی ہے اور وہ عکس نظر آنے لگتے ہیں جو مدھم ہوتے ہیں اور جو عام طور پر نظر نہیں آتے اس تفصیل کا اجمال یہ ہے کہ ماورائی علوم اور ماورائی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے ذہنی یکسوئی لازمی ہے روحانی علوم کی تعلیم و تقصیل کے لیے جس کیفیت یا جس صلاحیت کو سب سے پہلے بیدار کیا جاتا ہے اسے عام الفاظ میں حالی الزہن ہونا کہتے ہیں حالی ہونا روحانی علوم کا پہلا سبق ہے اس صلاحیت کے ذریعے طالب علم دنیاوی خیالات سے آزاد ہو کر روحانی عالم کا مشاہد حالی الذہن ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ ذہن میں کوئی خیال ہی نہ آئے حالی الذہن ہونے سے مراد توجہ کو کسی ایک نقطے پر قائم رکھنا ہے کہ آدمی اپنے پورے ارادے سے کوئی دوسرا خیال ذہن میں نہ ذہن کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ذہن کو تمام خیالات سے ہٹا کر ایک خیال پر اس طرح متوجہ رکھا جائے کہ دوسرے تمام خیالات ناقابل توجہ ہو جائیں جب ہم حالی الذہن ہونے ہیں تو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حالی الذہن ہونے کی عادت نہیں ہے لیکن مسلسل مشق کے ذریعے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے حالی الذہن ہونے کا اس طرح ہی نام مراقبہ ہے حالی الذہن کی کیفیت روزمرہ کئی کاموں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے مثال ہم کوئی مضمون لکھنے بیٹھتے ہیں کاغذ سامنے ہوتا ہے قلم ہاتھ میں اور ذہن الفاظ کا انتخاب کرتا ہے ماحول میں بہت ساری باتیں ایسی اور آوازیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں لیکن اس وقت ہم اپنا دھیان مضمون کی طرف نہیں ہٹاتے اور ہماری فکر اور عمل ایک ہی نقطہ کے گرد گھومتے ہیں ایک اور مثال یہ ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈالتے وقت توجہ سوئی کے ناکے اور دھاگے پر مرکوز کی جاتی ہے اور اس وقت تک قائم رکھی جاتی ہے جب تک دھاگا سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا یہی معاملہ ڈرائیونگ کے وقت ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے ہم اپنی تمام تر دماغی قوتوں کا رخ ٹریفک اور گاڑی کی نقل و حرکت کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں اور اسی کے نتیجے میں آزائے جسمانی گاڑی کو کنٹرول کرتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ توجہ راستے پر رہے اگرچہ ہم برابر بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں بھی کر لیتے ہیں اور دیگر کئی باتیں ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں لیکن ارادی توجہ ڈرائیونگ کے عمل سے نہیں ہٹتی کم و بیش یہی حالت اور یہی کیفیت مراقبہ کرنے والا خود پر ارادی اور احتیاطی طور پر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دس پندرہ منٹ یا گھنٹہ دو گھنٹہ اپنی توجہ اپنا دھیان ایک تصور یا ایک خیال پر قائم رکھتا ہے دوسرے تمام معاملات سے اپنا ذہنی رشتہ توڑ لیتا ہے اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا مراقبہ دراصل ایک خیال میں بے حیال ہو جانے کا نام ہے مراقبے کی مشق میں یا مراقبے کی حالت میں وہ تمام ذرائع کیے جاتے ہیں جن سے ذہنی احتیاطی تحریکات سے منقطع ہو کر ایک نقطے سے جذب ہو جائے جب ماحول کی اطلاعات کا سلسلہ رک جاتا ہے تو محفی تحریکات ظاہر ہونے لگتی ہیں اور اس طرح آدمی ان صلاحیتوں اور قوتوں کے ذریعے دیکھتا سنتا چھوتا چلتا پھرتا اور سارے کام کرتا ہے جو روحانی صلاحیتیں کہلاتی ہیں تیسری آنکھ تھرڈ آئے مادی حواس یا شوری حواس میں ہم گوش پوش کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو وہ اطلاعات جو روشنی کے ذریعے پردہ بسارے تک پہنچتی ہیں رک جاتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا یہ مادی آنکھ کا عمل ہے جسے ظاہری بینائی بھی کہا جاتا ہے عام طور سے مشہور ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر اعصاب کا وہ نظام حذف کر دیا جائے جو بصارت کے پردے سے اطلاع کو دماغ تک پہنچاتا ہے تو آنکھ کے موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی کچھ نہیں دیکھ سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بصارت کے میکانزم میں آنکھیں جزو ہیں کل نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ ماحول کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا آنکھیں اور دماغ کا اصابی نظام سب کچھ موجود ہوتا ہے پھر بھی اسے کچھ نظر نہیں آتا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے ذہن کا متوجہ ہونا ضروری ہے مثال ہم گھر سے دفتر جاتے ہیں اور دفتر پہنچنے کے بعد کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ راستے میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں تو ہم ان سب چیزوں کے نام تو نہیں گنوا سکتے جو ہم نے راستے میں دیکھی ہیں صرف دو چیزیں بتا سکتے ہیں جن پر ہم نے توجہ دی ہے ایک اور مثال یہ ہے کہ جب ہم گہری سوچ میں ہوتے ہیں تو گرد و پیش کی آوازوں اور آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے انسان کے ذہن میں خیالات اور تصورات کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے تفکر کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی تمام حرکات اور رنگینیاں انہی خیالات و تصورات سے وابستہ ہیں تمام جبلی اور فطری تقاضے بھی خیالات سے جنم لیتے ہیں نہ صرف افعال زندگی بلکہ علوم و فنون بھی انسانی تصورات سے شروع ہوتے ہیں جب ہم حارج میں دیکھتے ہیں تو ماحول کی اطلاعات خیالات کے لیے محور کا کام کرتی ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ماحول سے لا تعلق بیٹھا ہوا ہے اس کے باوجود خیالات و تصورات کی شبیہ اس کے ذہن کے پردے پر بنتی رہتی ہیں مطلب یہ کہ حارج کا عکس جب روشنی کے ذریعے پردہ بصارت پر پڑتا ہے تو آنکھ بیرونی منظر کو دیکھتی ہے لیکن جب خیالات و تصورات ذہن کے پردے پر ابھرتے ہیں تو باہر کی روشنی کا کوئی کردار نہیں ہوتا آدمی تصورات کے عکس کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح کے باہر کے عکس کو دیکھتا ہے تصورات کا عکس مدم سے ہی لیکن وہی معنی رکھتا ہے جو باہر کا عکس رکھتا ہے بارہا اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو یا کوئی شخصیت جس سے آپ دلی وابستگی رکھتے ہوں اگر ذہن اس طرف چلا جائے اور توجہ میں گہرائی پیدا ہو جائے تو واقعے کی جزیات اور شہسیت کا خاکہ ذہن کی سکرین پر عکس بن جاتا ہے یہ خاکہ اس طرح عکس بنتا ہے کہ ہم اس کا احساس تصویری شکل و صورت میں کرتے ہیں باہر سے کوئی منظر ذہن میں داخل نہیں ہوتا اس کے باوجود تو بھی خواب میں مختلف مناظر نگاہ کے سامنے آتے رہتے ہیں یہ بات بھی تواتر کے ساتھ تجربے میں آتی ہے کہ خواب میں یا نیم غنودگی میں کوئی واقعہ نظر آیا اور کچھ عرصے کے بعد وہی واقعہ بیداری میں بھی پیش آ گیا روزمرہ کی ان مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ مناظر کو دیکھتے وقت یا مناظر کے عکس کو محسوس کرتے وقت ہماری مادی آنکھوں کا عمل دہل صفر ہوتا ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی نگاہ اپنے عمل میں مادی عوامل کی احتیاج سے آزاد ہے ایک طرز میں وہ مادی آنکھ کے وسیلے سے حرکت کرتی ہے اور دوسری طرز میں اس کا عمل آنکھ کے عمل سے ماورا ہے نگاہ کا وہ رخ جو مادی آنکھ کے بغیر کام کرتا ہے باطنی نگاہ اندرونی نظر یا تیسری آنکھ کہلاتا ہے روحانی علم کی روشنی میں آدمی کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو نگاہ کا نام دیا جائے گا اور نگاہ کا دار و مدار اطلاعات پر ہے اطلاعات ذہن میں آتی رہتی ہیں اور ذہن میں آ کر نگاہ بن جاتی ہیں روحانی علم کی روشنی میں آدمی کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو نگاہ کا نام دیا جائے گا اور نگاہ کا دار و مدار اطلاعات پر ہے اطلاعات ہی ذہن میں آتی رہتی ہیں اور ذہن میں آ کر نگاہ بن جاتی ہیں حارت یا داخل سے جو بھی اطلاع ذہن میں وارد ہوتی ہے اس کی واضح ترین تشریح قوت باسرا کرتی ہے باسرا انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے جو ذہن کو زیادہ سے زیادہ تفصیلات سے مطلع کرنے کی پابند ہے یہ قوت جب جسمانی نظام میں عمل کرتی ہے تو گوش پونگ پوست کی آنکھ کے ذریعے مشاہدہ عمل میں آتا ہے اور یہی قوت مادی آنکھ کے بغیر بھی اپنا فعل انجام دے سکتی ہے اگر مادی آنکھ کی حرکت کو معطل کر دیا جائے اور نگاہ کو متوجہ رکھا جائے اطلاعات کا سلسلہ رک جاتا ہے چنانچہ قوت باسرا سعود کرنا شروع کر دیتی ہے قوت باسرا جب تک اپنا کام پورا نہ کرے اس کا کردار پورا نہیں ہوتا اور وہ تحلیق کے قانون کے مطابق اپنا عمل پورا کرنے کی پابند ہے قوت باسرا جب سعود کرتی ہے تو آدمی بند آنکھوں سے غیب کی دنیا کو دیکھنے لگتا ہے اس وقت بصارت کائنات کے تمام حد و حال کا مشاہدہ کرتی ہے یہ وہ نقش و نگار ہوتے ہیں جو ایک قدم آگے بڑھ کر مادی حال میں مظاہر بنا مظاہرہ بنتے ہیں ان نقش و نگار کو روح یا باطن کی دنیا کہا جاتا ہے مراقبہ میں تسلسل قوت باسرا کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ مادی دنیا کے پس پردہ چلے جائے اور نگاہ کا مرکز دنیا بن جائے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پپوٹے حرکت کرتے ہیں اور پلک جپکنے کا عمل صادر ہوتا ہے بار بار پلک جپکنے سے ڈھیلوں پر ضرب پڑتی ہے اور ڈھیلے حرکت کرتے ہیں ڈھیلوں کی حرکات سے باہر کی روشنیوں کا احساس دماغ میں کام کرتا ہے اور دماغ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ماحول میں فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں یہ تمام حرکات اس وقت صادر ہوتی ہیں جب آدمی کا رجحان بیرونی دنیا کی طرف ہوتا ہے اور وہ اپنے گرد و پیش کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات چاہتا ہے بیرونی دنیا میں ان کو و اعصاب کی محسوس حرکات میں نمودار ہوتا ہے آنکھ کے ڈیلے حرکت کرتے ہیں اور پلک بار بار جھپک کر آساب کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے اس نوعیت کی تمام آسابی تحریکات مادی بینائی کو حرکت دیتی ہیں اور انہی کی بدولت محدود بصارت کا یہ کام یہ میکنزم کام کرتا ہے اگر نگاہ کو کسی نقطے پر جما دیا جائے اور پلک جھپکنے کا عمل معطل ہو جائے تو یکسوئی غالب آنے لگتی ہے اور ماحول کا احساس کم ہونے لگتا ہے یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے کہ نقطہ نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک سکرین دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پلک نہ جپکنے سے ڈھیلوں کی حرکات میں اس محال پیدا ہونے لگتا ہے جب ایک ہی منظر شعور کی سکرین پر قائم رہتا ہے تو یہ کیفیت بڑھنے لگتی ہے جب مادی حواس غالب ہوتے ہیں تو ذہن ایک خیال سے دوسرے خیال اور ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے وہ کسی ایک خیال پر رکتا نہیں ہے جب اس کے برعکس عمل ہوتا ہے تو شوری حواس مغلوب ہونے لگتے ہیں یعنی اگر دماغ کی سکرین پر ایک ہی عکس قائم رہے اور آنکھ کے پپوٹو کی حرکات معطل ہوں تو شعور کے اندر کام کرنے والی رو میں ٹھہراؤ واقعہ ہونے لگتا ہے پپوٹو کی حرکات ساکت ہو جاتی ہیں نتیجے میں مادی بسارت مغلوب ہو جاتی ہے جب یہ ٹھہراؤ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو نگاہ کی طرز بدل جاتی ہے اور باطنی بینائی یا داخلی زاویہ نظر حرکت میں آ جاتا ہے جب کوئی شخص مراقبہ کرتا ہے تو وہ تمام عوامل حرکت میں آ جاتے ہیں جو ظاہری بینائی کو معطل کر کے باطنی نگاہ کو متحرک کرتے ہیں حارجی اور داخلی دونوں اطلاعات کا دار و مدار روشنی پر ہے جس طرح حارج میں روشنی اطلاع کا ذریعہ ہے اسی طرح داخلی اطلاعات بھی روشنی کے ذریعے وصول ہوتی ہیں روشنی میں تبدیلی واقع ہو جائے تو محسوسات و مشاہدات میں بھی نظر کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے دن طلوع ہوتا ہے اور ماحول سورج کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے تو ہمارے احساسات الگ ہوتے ہیں جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو ہماری کیفیات وہ نہیں رہتی جو دن میں ہوتی ہیں اگر آنکھوں پر نیلے رنگ کا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے اگر سرخ لینز لگا لیا جائے تو سرخ رنگ غالب آ جاتا ہے مسلسل تیز روشنی میں کام کیا جائے تو اعصاب میں اس محلال پیدا ہو جاتا ہے اور اگر قدرتی ماحول رنگوں سے مزین ہو تو اعصاب فرحت بت محسوس کرتے ہیں اگر دور بین آنکھوں پر لگا لی جائے تو دور کی اشیاء قریب نظر آتی ہیں اور اگر خورد بین استعمال کی جائے تو نظر نہ آنے والی اشیاء نگاہ کے سامنے آ جاتی ہیں مادیت کے دائرے میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی بہت چھوٹے ذرات ایٹم اور ایٹم میں الیکٹران پروٹان اور دیگر ایٹمی ذرات ہماری آنکھوں سے اوجل رہتے ہیں جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے ہم اشیاء کی صحیح حیت اور ان کی تفصیلات نہیں دیکھ سکتے چند سو گز دور کا درخت اور اس کے پتے نظر نہیں آتے عمارتیں اور ان کے حد و حال نگاہ کی ناتوانی کی وجہ سے دھندے دکھائی دیتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ ایٹم میں الیکٹران مرکز کے گرد گردش کرتے ہیں مایا کی ساخت کی حدود میں مالیکیول تمام سمتوں میں آزادانہ حرکت کرتے ہیں جبکہ گیس میں ان کی حرکات کا دائرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے اثرات سے انہیں پہچانا جاتا ہے جیسے بجلی کا بہاؤ مقناطیسی میدان اور دوسری بہت سی لہریں جب ہم طبعی فارمولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایجاد کی مدد لیتے ہیں تو بہت ساری تفصیلات چھپی ہوئی چیزوں اور مستور زاویے نظر آ جاتے ہیں جب ہردبین کا لینس آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا جرسوما وائرس اور دیگر اور دیگر باریک ذرات دکھائی دیتے ہیں الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے الیکٹران کا حیولہ نظر آ جاتا ہے دوربین کا اجزاء نگاہوں پر فٹ ہو جائے تو دور دراز کی چیزیں قریب نظر آنے لگتی ہیں جس قسم اور جس طاقت کا لینس آنکھوں پر لگ جائے اسی مناسبت سے ان دیکھی چیزیں مشاہدہ بن جاتی ہیں یہ تذکرہ ہے اس روشنی کا جو خارج میں کام کرتی ہے حارجی روشنی کا زاویہ بدل جائے تو ہماری بصارت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح ذہن میں آنے والی اندرونی اطلاعات بھی روشنی کے عمل دہل پر قائم ہے جب آنکھیں بند کر کے ذہن کو یکسو کر دیا جاتا ہے تو حارجی روشنی کا سلسلہ رک جاتا ہے

مادی جسم کے امال وہ وظائف پورے ہوتے ہیں اسکرین کی دوسری سطح ذہن کی گہرائی میں موجود ہوتی ہے اسے اندرونی سطح بھی کہہ سکتے ہیں اس سطح پر اطلاعات کا تصویری عکس روشنی کی شکل میں پڑتا ہے عام حالات میں یہ سکرین ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی مثال سینما گھر میں سکرین کے بالمقابل ایک جگہ پروجیکٹر نصب ہوتا ہے اس پروجیکٹر پر فلم چڑھا کر روشنی کا سوئچ آن کر دیا جاتا ہے فلم کے فیتے پر محفوظ نکوش روشنی کی لہروں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے سکرین پر تصویری حد و حال میں نظر آتے ہیں اگر پروجیکٹر اور سکرین کے درمیان ہلا میں دیکھا جائے تو روشنی کا ایک دھارا نظر آتا ہے روشنی ان لہروں میں وہ تمام تصاویر موجود ہوتی ہیں جو سکرین تک پہنچتی ہیں اس طرح تین تعینات قائم ہوتے ہیں ایک فلم کے نکوش دوسرا روشنی یا لہروں کا وہ نظام جس کے ذریعے تصاویر سفر کرتی ہیں اور تیسرا وہ سکرین جہاں لہریں ٹکرا کر تصویری حدوحال بن جاتی ہیں جب ہمارے اندر مادی حواس حرکت کرتے ہیں تو ہم فلم کو مادی سکرین پر مشاہدہ کرتے ہیں اس وقت فلم اکس شعور کی بیرونی سطح پر پڑتا ہے جبلی طور پر ہمارا حافظہ ہمیں کا پابند کر دیتا ہے ہم وقت اور فاصلے کی پابندیوں میں صرف لمحہ حاضر کا مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک لوش روشنی کی سکرین بھی موجود ہے جس پر کائناتی فلم کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس اسکرین پر ہم فلم کے ان اجزاء کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو مادی آنکھوں سے ماورا رہتے ہیں اس طرز مشاہدہ میں وقت اور فاصلہ کی مروجہ پابندی باقی نہیں رہتی سانیہ حاضر میں ہم کسی بھی لمحے کو دیکھ سکتے ہیں چاہے اس کا تعلق ماضی اور مستقبل سے ہو یا قریب اور بعید سے ہو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایسے عوامل کے دوش پر سفر کر رہا ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں لیکن ان کی موجودگی کے بغیر کوئی حرکت ظہور میں نہیں آتی موجودات کی ہر حرکت ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ہر لمحے کی تعمیر پہلے لمحے پر قائم ہے پہلے لمحے سے دوسرا لمحہ جنم لیتا ہے اور دوسرے لمحے سے تیسرا لمحہ وجود میں آتا ہے زندگی کی جن حرکات کو ہم ماضی کہتے ہیں اور جن لمحات کا نام مستقبل رکھا جاتا ہے زمانہ حال میں ان کی موجودگی کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے زندگی کی تمام صفات اور تمام اطلاعات جسمانی وجود کے ساتھ منسلک رہتی ہیں عام طور پر ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی لیکن جب ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہیں ظاہری ہواز ان صفات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان صفات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا صفات کی یہ سطح روشنی کی دنیا میں مکمل حد و حال کے ساتھ موجود رہتی ہے لہروں کے ذریعے یا خلیات کے کیمیائی عناصر کی معرفت یہ نظام حرکت کرتا رہتا ہے جب ہم کسی شخص مثلا محمود کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے گوشت پوس کا ایک مجسمہ ہوتا ہے لیکن محمود کی صفات نگاہوں سے ماورا رہتی ہیں مثلا محمود نرم دل ہے بردبار ہے معاملہ فہم ہے احساسات رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ محمود کے باغ میں بہت سے محمود کے دماغ میں بہت سے علوم محفوظ ہیں حافظے میں لاتداد نقوش جمع ہیں محمود کے جسم و دماغ میں لاتداد حرکات ایسی جاری رہتی ہیں جنہیں بظاہر دیکھا نہیں جا سکتا محمود کی زندگی لاتداد حرکات کا مجموعہ ہے پیدائش سے مانا حاضر تک اور جسمانی عمل ایک حرکت ہے محمود کی زندگی ایک فلم ہے جس میں ہر حرکت ایک نقش ہے ان میں کسی بھی نقش کو محمود کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہ تمام حرکات محمود کی حفی زندگی ہے ہمارے سامنے جو شخص ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے وہ صرف مادی حد و حال کا مجسمہ ہے لیکن اس کا ماضی اس کا مستقبل اور اس کی تمام صلاحیتیں اور صفات نگاہوں سے اوجل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل محمود صفات کا نام ہے اور ان صفات کا مظاہرہ محمود حفی زندگی اور اس کی تمام خصوصیات ایک ریکارڈ یا فلم کی شکل میں موجود ہیں اس فلم کا مادی مظہر محمود کا جسمانی وجود ہے جس کو شعور بھی کہتے ہیں نگاہیں جس محمود کو دیکھتی ہیں وہ چند صفات کا مجموعہ ہے جبکہ دیگر صفات کو ہماری نگاہ احاطہ نہیں سکتی لیکن ان صفات کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے غیبی ریکارڈ یا فلم وقت ذہن کے ساتھ موجود رہتی ہے مثلا کسی ایسے شخص کو جسے پچیس سال پہلے دیکھا تھا تو ہمیں گزشتہ پچیس سال کے واقعات یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ورنہ اور نہ ہی ہم جسمانی طور پر پچیس سالوں کو عبور کر کے ماضی میں منتقل ہوتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہی اس شخص کو پہچان جاتے ہیں یعنی پچیس سال کا وقفہ لاشور میں ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ حرکت میں آتا ہے تو پچیس سالہ شخص کو واپس لانے کے لیے تمام درمیانی وقفہ حضف ہو گیا ہمارا ذہن ریکارڈ میں اس کو دیکھنے کے قابل ہو گیا جس میں پچیس سال پہلے کی شہسیت محفوظ ہے کسی درخت کا اس کی زندگی کا اولین مادی مظہر سمجھا جاتا ہے یہی بیج جب مٹی اور پانی سے متصل ہوتا ہے اور اسے ایک محسوس درجہ حرارت میسر آتا ہے تو زندگی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے بظاہر ایک ننے سے بیج کو دیکھ کر یہ بات ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک ننے بیج میں درخت کی پوری زندگی اس کی شاہیں پتے اور آنے والی نسلوں کے پورے درخت موجود ہیں لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے یہی بیج نمو پاتا تو زندگی کے تمام مراحل یکے بعد دیگرے طے کرنا پڑتا ہے بالالفاظ دیگر درخت کے مادی وجود بیج کے ساتھ اس کی پوری زندگی ایک ریکارڈ کی صورت میں منسلک رہتی ہے اور یہی ریکارڈ ترتیب اور معین مقداروں کے ساتھ پورا درخت بن جاتا ہے روحانی علم کے مطابق صفات کا تمام ریکارڈ ایک ایسی سطح پر موجود ہے جسے روشنی کی دنیا کہتے ہیں اس ریکارڈ کو فلم کی شکل میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے اندرونی فلم کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو مادی سکرین سے ہٹایا جائے اس عمل میں وہ تمام امور جاتے ہیں جن سے نگاہ بیرونی سکرین کی بجائے اندرونی سکرین کی طرف راغب ہوتی ہے کوشش سے شوری واردات مغلوب ہو جاتی ہیں اور نگاہ اس سکرین کو کر دیتی ہے جو مادی ہوش و حواس میں نگاہ کے سامنے رہتا ہے مسلسل مشق سے نگاہ کی مرکزیت وہ سکرین بن جاتا ہے جو ذہن کی داخلی سطح اور جس پر کائنات کے محفی مظاہر کی فلم حرکت کرتی ہے اندرونی فلم پر نگاہ قائم کرنا ہماری عادات میں داخل نہیں ہے اس لیے طبیعت اس رجحان کو ختم کرنا چاہتی ہے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور طبیعت میں بیزاری پیدا ہوتی ہے اندرونی سکرین پر نگاہ کو قائم رکھنے کے لیے اس عمل کو بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ یہ عمل عادت بن جائے آدمی کے اندر نقطۂ ذات دونوں سکرین پر کائنات کے مظاہر دیکھ سکتا ہے لیکن اندرونی فلم سے وہ اس لیے ناواقف ہے کہ اس کی تمام تر دلچسپی بیرونی سکرین کے ساتھ ہے اندرونی فلم دیکھنے کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوتا روح کی حرکت ہم جسے مادی زندگی کہتے ہیں وہ تمام کی تمام جسمانی اعمال و وظائف سے مرکب ہے مثلا ہمیں بوک پیاس لگتی ہے تو ہم کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں اور غذا کو جسم و جا کا حصہ بنا دیتے ہیں اسی طرح حصول معاش اور وسائل کی فراہمی خوشی اور غم کے تقاضوں کی تکمیل یہ سب افعال جسمانی حرکات پر مبنی ہیں لیکن غور کیا جائے تو عقل رہنمائی کرتی ہے جتنی بھی جسمانی حرکات ہیں وہ پہلے اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ نقطہ زمین میں متحرک ہوتی ہیں اور جب یہ تمام حرکات واقع ہو چکتی ہیں تو جسمانی مشین ان حرکات کا اتباع کرتی ہے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پہلے پیاس کا ذہن میں پیدا ہوتا ہے پھر ہم اس علم کی معنویت کے تحت پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں جب پیاس کا علم اس کی تمام تفصیلات پوری توانائی کے ساتھ متحرک ہو جاتی ہیں تو ہمارا دماغ جسمانی اعضاء کو اس تقاضے کی تکمیل کا حکم دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم حرکت میں آ کر پانی پینے کے عمل کو پورا کرتا ہے اور تقاضے کی تکمیل ہو جاتی ہے مثال جب کوئی شخص مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو مضمون کا ہاکہ اور اس کی تمام تفصیلات پہلے اس کے ذہن میں مرتب ہو جاتی ہیں اور پھر مضمون مضمون نگار قلم کے ذریعے تمام تفصیلات کاغذ پر رقم کر دیتا ہے اس تفصیل کو مضمون کہانی یا افسانہ وغیرہ کہا جاتا ہے پیاس کے تقاضے کی تکمیل ہو یا مضمون نگاری پہلے ہمارے ذہن میں پوری تفصیل کے ساتھ تصویر بنتی ہے جسمانی مشین کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تصویر فلم کو مادی حد و حال عطا کرے اللہ حاض القیاس کوئی بھی عمل جب تک ذہنی حد و حال مرتب نہیں کر لیتا جسم کی فیلیت یا جسم کی حرکات واقع نہیں ہوتی جسمانی فیلیت کو مادی دنیا اور ماورا جسم حرکات کو روح کی دنیا کہتے ہیں روح کی دنیا میں تمام احساسات تمام آباد بشکل علم وجود رکھتے ہیں پانی پینے کی مثال اوپر دی گئی ہے پیاس کا تقاضا اور پانی پینے کا ارادہ جب ذہنی طور پر واقع ہوتا ہے تو کوئی شخص اس پورے عمل کو علم کے آباد یعنی ڈائمینشنس میں محسوس کر لیتا ہے لیکن یہ تحریکات جسمانی حرکات میں سامنے نہیں آتی صرف ایک نقطہ میں ان کا ظہور ہوتا ہے اس مرحلے کے بعد جسم کا مظاہرہ سامنے آتا ہے اس تفصیل کا جمال یہ ہے کہ انسانی ذہن کی حرکات دو دائروں میں واقع ہوتی ہیں پہلے دائرے میں اطلاعات جسمانی فیلیت کے بغیر کام کرتی ہے اور دوسرے دائرے میں اطلاعات فیلیت کے ساتھ کام کرتی ہے جب جسم کی حرکت واقعہ ہوتی ہے تو کشے شکل کے تمام قوانین روبہ عمل آ جاتے ہیں لمحات ترتیب کے پابند ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا لمحہ آتا ہے جب تک دوسرا لمحہ نہ آئے تیسرا لمحہ نہیں آ سکتا اس کے برعکس جب دوسرا دائرہ برسر عمل ہوتا ہے تو انسانی انا یا انسانی نفس کی حرکات کے لیے مادی جسم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا اس وقت انسان کی انا لمحات کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے مثال دماغ اطلاع دیتا ہے کہ جسمانی انرجی حاصل کرنے کے لیے روٹی کھانے کی ضرورت ہے جب ہم اس اطلاع کی تکمیل کرتے ہیں تو ہمیں تواتر اور تسلسل کے ساتھ کئی حد بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے ہم گندم بوتے ہیں کاٹ کر بالیوں سے علیحدہ کرتے ہیں چکی پر پسواتے ہیں آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے ہیں پھر روٹی کھاتے ہیں یہ مادی دماغ کارکردگی ہے اس کے برعکس جب روحانی دماغ حرکت میں ہوتا ہے اور کسی چیز کے کھانے کی اطلاع وارد ہوتی ہے تو ہمیں کسی حد بندی سے گزرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسے ہی روحانی دماغ میں اطلاع آتی ہے کہ روٹی کھانا چاہیے روٹی موجود ہو جاتی ہے طبعی زندگی میں اس کی مثال بلکہ واضح مثال ہاپ دیکھنا ہے جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو حواس بیرونی ماحول سے رشتہ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں ہمہ وقت کوئی نہ کوئی مہیج اصاب کو حرکت دیتا رہتا ہے اور اس اشارے پر ہمارا جسم متحرک رہتا ہے لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو جسمانی حرکات پر سکوت سکوتاری ہو جاتا ہے لیکن انا یا نفس کا فعال کردار ختم نہیں ہوتا ہاب میں اگرچہ فرد کسی جسم معطل ہوتا ہے لیکن وہ تمام حرکات و سکنات کو اپنے سامنے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح بیداری میں دیکھتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ وقت اور فاصلے کی تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور کیفیات ایک نقطے میں سمٹ آتی ہیں مثلا ہم ہاپ میں دیکھتے ہیں کہ اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں حالانکہ دوست دور دراز مقام پر رہتا ہے لیکن ہمیں بات کرتے وقت یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ ہمارے اور دوست کے درمیان کوئی مکانی فاصلہ ہے ہم رات کو گھڑی دیکھ کر ایک بجے سوتے ہیں ہاپ کی حالت میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا پہنچتے ہیں واقعات کی ایک لمبی فلم کڑی کڑی در کڑی دیکھتے ہیں اچانک بیدار ہو کر گھڑی دیکھتے ہیں تو چند سیکنڈ یا چند منٹ گزرتا ہے مادی جسم کے ساتھ یہ عمال و حرکات واقعہ ہوں تو ہفتوں مہینوں کے دن اور گھنٹوں سے گزرنا ہوگا متحرک انسان زندگی کے ہر قدم پر اس قوت سے کام لیتا ہے لیکن اس پر غور نہیں کرتا کہ بچپن کے زمانے کا تصور کیا جائے تو ایک لمحے میں ذہن بچپن کے واقعات کا احاطہ کر لیتا ہے اگرچہ ہم سالوں کا وقفہ گزار چکے ہیں اور ہزار ہاں تبدیلیوں سے گزر چکے ہیں لیکن ذہن جب ماضی کی طرف سفر کرتا ہے تو سالوں پر محیط کو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں طے کر کے بچپن کے زمانے میں جا پہنچتا ہے ہم ماضی کے واقعات کو نہ صرف محسوس کر لیتے ہیں بلکہ یہ واقعات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آدمی کوئی فلم دیکھ رہا ہے کسی بھی احساسات کا فرق عام حالات میں بھی اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ شعور اس کا ادراک کر لیتا ہے اگر کسی کام میں بہت زیادہ یکسوئی ہو جائے اور شعوری واردات ایک مرکز مرکز پر ٹھہر جائے تو یہ بات تجرباتی مشاہدہ بن جاتی ہے مثال ہم کسی دلچسپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعے میں اس قدر انہماک ہو جاتا ہے کہ وقت کی نفی ہو جاتی ہے ہم مطالعے سے فارغ ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ چند منٹ گزرے ہیں لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی کا انتظار کیا جائے تو منٹ گھنٹوں کے برابر لگتے ہیں عام طور پر ہاب کو حافظے میں جمع خیالات اور بیمانی تصورات کہا جاتا ہے لیکن ہاب کے تجربات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ہاب محض خیالات کا عکس ہیں جب سے نوح انسانی کے پاس تاریخ کا ریکارڈ ہے ہر خطے اور ہر کرن میں خاف کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے علم انفس کی تحت تاریخ اور مذہب کے معاملات میں بھی خاپ کو امتیازی مقام حاصل ہے ہر طبقے اور ہر سطح کے فرد کو ہاپ دیکھنے کا تجربہ ہے اگرچہ ہر شخص اکثر و بیشتر سونے کی حالت میں کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی وہ ایسا ہاپ دیکھ لیتا ہے جس سے بیدار ہونے کے بعد اس کا تاثر فراموش نہیں ہوتا بعض ہاب اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد ان کا اثر بیداری میں منتقل ہو جاتا ہے لوگوں کو ہاپ میں دکھائی ہوئی چیزوں کا ذائقہ بیدار ہونے کے بعد چند منٹ اور چند گھنٹوں تک اسی طرح محسوس ہوتا ہے جیسے بیداری میں کھانے کے بعد ہوتا ہے جن سے متعلق خواب دیکھنے کے بعد آدمی اس طرح ناپاک ہو جاتا ہے جس طرح بیداری میں جنسی تلزز حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے بارہا یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ خواب میں دیکھا ہوا واقعہ چند دن یا چند مہینوں کے بعد بیداری میں من و ان اسی طرح پیش آ جاتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح آدمی ماضی کے ریکارڈ کو دہرا سکتا ہے اسی طرح وہ مستقبل کے تمثلات زندگی کے نقوش کو بھی پڑھ سکتا ہے ہاب کو رویا کہا گیا ہے آہری کتاب قرآن اور آسمانی کتابوں میں رویا کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ رویا ایسی ایجنسی ہے جس کی معرفت انسان کو غیب کا کشف حاصل ہوتا ہے اور رویا کی صلاحیت انسان کو مادی سطح سے ماورہ باتوں کی اطلاع فراہم کرتی ہے حضرت یوسف نے حاپ میں دیکھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مستقبل میں آپ نبوت اور علم الدنی سے سرفراز ہوں گے شاہ مصر کے باورچی اور ساکی نے جو حاپ دیکھے انہیں سن کر حضرت یوسف نے ان کے متعلق کی پیشن گوئی کر دی شاہ مصر نے جو خواب دیکھا حضرت یوسف نے اس خواب میں کہہ سالے اور پھر فراوانی غلہ کی پیشن گوئی کی اور تمام باتیں اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح حضرت یوسف نے نشاندہی کی تھی واضح رہے کہ ان ہابوں میں نیک خواب پیغمبر کا ہے اور تین ہاب عام افراد کے ہیں اور ان تینوں میں مستقبل کے حالات کا انکشاف موجود ہے انسان کی روح یا انا ہمہ وقت حرکت میں رہتی ہے جس طرح بیداری کا پورا وقفہ کسی نہ کسی حرکت سے عبارت ہے اسی طرح ہاپ بھی حرکت ہے انسان بیداری میں اپنی جسمانی حرکات سے واقف رہتا ہے اس لیے کہ اس کی شعور دلچسپی بیداری سے قائم رہتی ہے اس کے باوجود بیداری کے تمام واقعات اس کے حافظے میں ریکارڈ نہیں ہوتے صرف وہ حالات یاد رہتے ہیں جو شعور پر کسی بھی وجہ سے اپنا اثر چھوڑتے ہیں مثال ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں راستے میں کئی جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور کتنی ہی جگہ گزرنے پر ناگواری محسوس ہوتی ہے جگہ جگہ سائن بورڈ دیکھتے ہیں سڑک پر دوڑتی ہوئی ہزاروں گاڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں مناظر میں سر سبز و شاداب درخت اور بڑے بڑے لان دیکھتے ہیں اور جب دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم نے راستے میں کیا کیا دیکھا ہے تو سفر میں دیکھے ہوئے مناظر کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم نے اگر کسی جگہ قیام کیا ہے کوئی منظر غور سے دیکھا ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں باقی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے دھیان نہیں دیا کلیہ یہ بنا کہ جن باتوں پر ہماری توجہ قائم ہوتی ہے اس سے ہمارا ذہن ریکارڈ کر لیتا ہے لیکن جو باتیں محل توجہ نہیں بنتی ذہن ان کا احاطہ نہیں کر سکتا یہی کلیہ ہاب میں بھی کام کرتا ہے ہاب میں حالی حواس مغلوب ہوتے ہیں لیکن روح جن واردات سے گزرتی ہے خواب کے حصوں کو بیان کر سکتے ہیں جن پر دلچسپی کی بنا پر ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اور جن واقعات پر توجہ نہیں ہوتی ان واقعات کی کڑیاں ملانے سے ہمارا شعور آجز رہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعور روح کی واردات کو مربوط حالت میں دیکھ لیتا ہے اور روح کی حرکت شعور میں میں اس اس طرح سما جاتی ہے کہ ذرا بھی ہوتا اسی کو سچا ہاپ کہتے ہیں اور یہی حالت جب ترقی کرتی ہے الہام کے ذریعے تو کشپو کے درجے میں پہنچ جاتی ہے قدرت نے تمام محلوقات بشمول انسان کو اس قانون کا پابند کیا ہے کہ کوئی فرد خواب کے حواس سے اپنا تعلق منقطع نہیں کر سکتا انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے خواب کے حواس میں داخل ہونا ضروری ہے اس لیے ہر فرد چاہتے ہوئے بھی روزانہ سونے پر مجبور ہے اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو جسمانی حرکت کے اندر ہوتی ہے سے قدرت کا ایسا ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے روحانی علم کی ابتدا اس بنیادی سبق سے ہوتی ہے کہ انسان محض گوش پوش کے جسم کا نام نہیں ہے ان کے ساتھ ایک اور ایجنسی وابستہ ہے جس کا نام روح ہے اور جو اس جسم کی انسان کی روح جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے اور انسان کو اگر ملکہ حاصل ہو جائے تو وہ جسم کے بغیر بھی روحانی سفر کر سکتا ہے روح کی یہ حرکت روزانہ غیر طور پر خواب میں واقع ہوتی ہے دن رات میں کوئی وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان طبیعت میں ایک دباؤ محسوس کرتا ہے غیر ارادی طور پر ہاس بوجھل ہونے لگتے ہیں پپوٹو پر بوجھ پڑتا ہے اور طبیعت نیند کی طرف مائل ہو جاتی ہے ہم اس حیاتیاتی دباؤ سے مجبور ہو کر خود کو نیند کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور حواس بیداری ماحول سے دوری چل ہر اس خیال کو رد کر دیتا ہے جو نیند میں محل ہو دیکھتے ہی اصاب پر سکوت تاری ہو جاتا ہے اور انسان غنودگی سے گزر کر ہلکی نیند اور پھر گہری نیند میں چلا جاتا ہے یہ کیفیت حواس کی ایسی تبدیلی ہے جس میں انسان کی ارادی کوشش شامل نہیں ہوتی وہ نہ چاہتے بھی ہاپ کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے چنانچہ ہاپ میں وہ جس واردات سے گزرتا ہے اس کے چند اجزاء حافظ میں ریکارڈ ہوتے ہیں باقی فراموش ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص ہاپ کی کیفیت میں اس طرح داخل ہو جائے کہ شعور ہوشیار اور بیدار ہو تو روح کی آواز محسوساتی تجربہ بن جاتی ہے اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے یاد رکھ سکے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے خواب کی کیفیت خود پر تاری کر لیتا ہے مطلب یہ کہ بیداری سے خواب میں داخل ہونے کا عمل جن طرزوں میں غیر ارادی طور پر واقع ہے اسی طرز میں جب ارادہ استعمال کیا جائے گا تو انسان احتیاری طور پر خواب کو خواص میں داخل ہو جائے گا تو انسان احتیاری طور پر خواب کے حواس میں داخل ہو جائے گا اگر خواب اور بیداری کے حوالے سے مراقبہ کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ مراقبہ بیدار رہتے ہوئے خواب کی دنیا میں سفر کرنے کا نام ہے بالالفاظ دیگر مراقبہ اس عمل کا نام ہے جس میں آدمی خواب کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا شعور بیدار رہتا ہے مراقبے میں وہ تمام حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جن سے کوئی شخص حوس کی تبدیلی کے وقت گزرتا ہے آنکھیں بند کر کے سانس کی رفتار آہستہ کر لی جاتی ہے اضائے جسمانی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جسم غیر محسوس ہو جائے ذہنی طور پر انسان تمام افکار و حیالات سے ذہن ہٹا کر ایک تصور کی طرف متوجہ رہتا ہے اگر مراقبہ کرنے والا کسی شخص کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی آنکھیں بند کیے سو رہا ہے لیکن فی الحقیقت اس کا شعور اس طرح معطل نہیں ہوتا جیسے کہ خواب میں ہوتا ہے چنانچہ مراقبے میں آدمی بیدار رہتے ہوئے اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جو خواب دیکھتے ہوئے تاری ہوتی ہے جو ہی شعوری حواس پر سکوت تاری ہوتا ہے بیدار کے حوص پر خواب کے حواس کا غلاف چڑھ جاتا ہے اس حالت میں آدمی اپنے ارادے سے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے جو ہاب میں کام کرتی ہیں ماضی مستقبل دوری نزدیکی یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں آدمی ہاک کے جسم کی تمام قیود سے آزاد ہو جاتا ہے یہ صلاحیت ترقی کر کے ایک ایسے درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ ہاب اور بیداری کے حاص پیرلل ہو جاتے ہیں اور انسانی شعور جس طرح بیداری کے معاملات سے واقف ہے اسی طرح ہاپ کی حرکات سے بھی متلا رہتا ہے چنانچہ وہ ہاپ کے حواس میں اپنی روح سے حسب ارادہ کام لے سکتا ہے برقی نظام مادے کے اندر تو فکر کیا جاتا ہے تو مادی قوانین اور مادی خصوصیات معلوم ہوتی ہے جب ہمارا ذہن مادے کی گہرائی میں جستجو کرتا ہے تو ایسی دنیا کا پتہ چلتا ہے جو مادیت کی بنیاد ہے اس کو ہم لہروں کی دنیا یا روشنی کی دنیا کہہ سکتے ہیں سائنسدانوں نے مادے کے اجزائے ترکیبی کی تلاش کیے تو ایٹم اور ایٹم کے ذرات سامنے آئے ایٹمی ذرات میں الیکٹران کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ دوہری خصوصیات کا مالک ہے ایک طرف مادی ذرہ ہے تو دوسری طرف لہر ہے ایٹم کے اندر موجود لہروں کا نظام روشنی کی دنیا کا سراغ دیتا ہے برقی نظام مادی کے اندر تفکر کیا جاتا ہے تو مادی قوانین اور مادی خصوصیات معلوم ہوتی ہیں جب ہمارا ذہن مادی کی گہرائی میں جستجو کرتا ہے تو ایسی دنیا کا پتہ چلتا ہے جو مادیت کی بنیاد ہے اس کو ہم لہروں کی دنیا یا روشنی کی دنیا کہہ سکتے ہیں سائنسدانوں نے مادے کے اجزائے ترکیبی تلاش کیے تو ایٹم اور ایٹم کے ذرات سامنے آئے ایٹمی ذرات میں الیکٹران کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ دوہری خصوصیات کا مالک ہے ایک طرف مادی ذرہ ہے تو دوسری طرف لہر ہے ایٹم کے اندر موجود لہروں کا نظام روشنی کی دنیا کا سراغ دیتا ہے چنانچہ ہم اپنے ماحول میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک طرف مادی تحشی تشخص رکھتا ہے تو دوسری طرف روشنی کا حیولہ ہے روشنی کے حیولے میں جو تحریکات پیدا ہوتی ہیں اسی کے مطابق مادی تشخص میں بھی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں سائنسی اصول کے مطابق اگر الیکٹران اور پروٹان کی تعداد میں تبدیلی کر دی جائے تو ایٹم اپنی ماہیت تبدیل کر دیتا ہے نیوکلیائی عمل میں یورینم عمل انشکا کے بعد پلوٹینم میں تبدیل ہو جاتا ہے گویا وہ ایٹمی ذرات جو لہروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ان میں تبدیلی واقعہ ہو جائے تو عنصر کی شکل بدل جاتی ہے عنصر اپنی شکل بدل لیتا ہے روشنی کی دنیا میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے تو مادی تشخص میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے جس طرح ہر مادی وجود کے ساتھ برقی رو کا نظام کام کرتا ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی برقی نظام کار فرما ہے روحانی سائنس کے مطابق انسان محض گوش پوش ہڈیوں اور سے مرکب ایک پتلا نہیں بلکہ حاکی وجود کے اندر نوری جوہر بھی ہے اور یہی نوری جوہر اس کی اصل ہے جوہر برقی رو یا کرنٹ ہے جنریٹر انسان کے اندر بنیادی طور پر تین جنریٹر کام کرتے ہیں یہ جنریٹر تین طرح کے کرنٹ پیدا کرتے ہیں ان تینوں کرنٹ کے مجموعے کا نام انسان ہے مثال شمع یا شمع کلو تین اجزاء کا مرکب ہے ایک شعلے کا رنگ دو شعلے کا اجالا تین گرمی جو شمع کے اندر جلنے سے پیدا ہوتی ہے جب ہم لفظ شمع کہتے ہیں تو اس سے مراد تینوں اجزاء کی اجتماعی شکل و صورت ہوتی ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی شمع کے وجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا شمع کی طرح انسان کے حواس بھی تین برقرو کے تابع ہیں تمام خیالات تصورات اور احساسات چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ٹھوس ہوں یا لطیف برکی روگ کی مختلف ترکیبوں سے تشکیل باتے ہیں ان تینوں جنریٹروں کو ایک مرکزی پاور سٹیشن کنٹرول کرتا ہے جسے امر، روح یا تجلی کہتے ہیں جنریٹر نمبر ایک سے پیدا ہونے والا کرنٹ نہائیت لطیف اور تیز رفتار ہے اس کی قوت یعنی پوٹینشل بھی ناقابل بیان حد تک زیادہ ہے یہ اپنی تیز رفتاری کی بنا پر ذہن کو کائنات کے تمام گوشوں سے منسلک رکھتا ہے رفتار کے تیز ہونے کی وجہ سے اس کرنٹ کا عکس انسانی دماغ کی سکرین پر بہت دھندلا پڑتا ہے اس عکس کو وہما کہتے ہیں تمام احساسات اور تمام علوم کی ابتدا وہما سے ہوتی ہے لطیف ترین حیال کا نام ہے جسے صرف ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کیا جاتا ہے واہ گہرا ہو کر خیال بن جاتا ہے جنریٹر نمبر ایک سے پیدا ہونے والے کرنٹ کے دو حصے ہیں ایک زیادہ طاقت کا حامل اور دوسرا کم طاقت رکھنے والا ایک ہی برقی رو پہلے تیز رفتار ہوتی ہے اور بعد میں اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے زیادہ طاقتور یا تیز رفتار کرنٹ کائنات کا شعور یا کائنات کا ریکارڈ ہے اور کم طاقت کا حامل کرنٹ وہما کہلاتا ہے جنریٹر نمبر ٹو سے بھی دو طرح کی برقیروں پیدا ہوتی ہے ایک منفی اور دوسری مثبت منفی لہر وہمہ میں داخل ہوتی ہے تو وہمہ حیال بن جاتا ہے حیال وہمہ کی تفصیلی صورت ہے لیکن یہ بھی نگاہ سے پشیدہ رہتا ہے حیال پر مثبت کرنٹ گالب آ جائے تو وہ تصور میں ڈھل جاتا ہے خیال میں حد و حال پیدا ہو جائیں تو اسے تصور کہتے ہیں تصور ایسا ہاکہ ہے جسے نگاہ تو نہیں دیکھتی لیکن ذہن شکل و صورت کا احاطہ کر لیتا ہے جنریٹر جنریٹر نمبر نمبر تین تین کی برقیروں کا کام احساسات کو گہرائی بہشتا ہے یہ برقیروں موج کی شکل رکھتی ہے یعنی اس کی ایک حرکت اوپر کی طرف اور دوسری نیچے کی جانب ہوتی ہے بالالفاظ دیگر یہ دو حرکات دو طرح کے احساسات ذہن کو عطا کرتی ہیں اوپر کے رخ حرکت یا سعودی حرکت احساسات میں رنگینی ہے اس حرکت میں تصور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آدمی بے اختیار عمل کی طرف کھنچنے لگتا ہے نزولی حرکت یا نیچے کی طرف حرکت عمل یا مظاہرہ ہے امر یا تجلی میں کائنات کا مجموعی علم ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے یہ ریکارڈ حرکت میں آ کر وہ میں بن جاتا ہے اس حرکت کو کرنٹ نمبر ایک کہا گیا ہے کرنٹ نمبر دو کی منفی لہر کو حیال کی شکل و صورت ادا کرتی ہے اور حیال کے ذریعے تمام محلوقات ایک رشتے میں بندی ہوئی بندے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ محلوقات میں تقاضے مشترک ہیں مثلا بھوک پیاس رنج غصہ بقائے نسل کا جذبہ وغیرہ کرنٹ نمبر دو کی مثبت لہر انسان کو اپنی نو کے تصورات سے آشنا کرتی ہے کرنٹ نمبر تین کا نزول رخ احساسات میں ٹھوس پن ہے اور سعودی رخ احساسات میں رنگینی ہے سعودی رخ میں انسان کے تمام احساسات جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر کے زمان اور مکان سے آزاد ہو جاتے ہیں نزولی رخ میں آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں کے ذریعے ہاس کا مظاہرہ ہوتا ہے اور سعودی رخ میں بصارت سماعت گفتار اور لمس کی صلاحیتیں ازا کے بغیر کام کرتی ہیں آدمی کے ذہن سے تینوں کرنٹ گزرتے ہیں اور بیک وقت تینوں کیفیات میں وہ سفر کرتا ہے لیکن جس کرنٹ کا عکس ذہن کی سکرین پر گہرا ہوتا ہے آدمی اسی کی خصوصیات میں خود کو متحرک دیکھتا ہے اگر کرن نمبر تین پر کرنٹ نمبر دو یا کرن نمبر ایک کا سینسیشن غالب آ جائے تو آدمی تصور خیال اور وہمہ کی رفتار سے سفر کرنے لگتا ہے اور یہ تمام محفی یا حفی اطلاعات تصویری فلم کی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں مراقبہ کی مشق سے کرنٹ نمبر دو اور کرنٹ نمبر تین کی طاقت بڑھنے لگتی ہے طاقت بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ دماغ کا رسیور ان اطلاعات کو زیادہ بہتر وصول کرنے لگتا ہے تین کرنٹ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر تین کرنٹ کام کرتے ہیں بالالفاظ دیگر انسان کے اندر جو صلاحیتیں کام کرتی ہیں وہ تین دائروں میں مظر بنتی ہیں یہ تینوں کرنٹ محسوسات کے تین ہیولے ہیں اور ہر ہیولا مکمل تشخص رکھتا ہے ہر کرنٹ سے انسان کا ایک جسم وجود میں آتا ہے اس طرح آدمی کے تین وجود ہیں یا آدمی تین جسم رکھتا ہے مادی جسم روشنی کا بنا ہوا جسم اور نور سے بنا ہوا جسم یہ تینوں جسم وقت متحرک رہتے ہیں لیکن مادی جسم جسے مادی حرکات کا رکھتا ہے یہ صرف اور صرف مادی حرکات کا علم رکھتا ہے مثال کے طور پر مادی جسم کے اندر لاتداد افعال کیا ہوتے رہتے ہیں پھڑے ہوا کھینچتے ہیں جگر کے اندر ہزار تعمولات برسر عمل رہتے ہیں دماغ کے اندر برکی رو کے ذریعے حیران کن کرشمہ جاری رہتا ہے پرانے ہوتے ہیں نئے حلیات بنتے ہیں عمال کو شعور محسوس نہیں کرتا اور نہ ہمارا شعور ارادہ ان کو کنٹرول کرتا شعوری ارادے کے بغیر یہ عمال خود ایک ترتیب سے واقع ہوتے ہیں ہمارے اندر روشنی نور کے جسم میں بھی کام کرتی لیکن شعور انہیں محسوس نہیں کرتا صرف خواب یا مراقبے کی کیفیات ایسی ہیں جن میں ہمیں روشنی کے جسم اور نور کے جسم کا احساس ہوتا ہے ان کیفیات میں ہمارا مادی جسم معطل رہتا ہے اس کے باوجود ہم زندگی کا ہر فعل انجام دیتے ہیں اس کیفیت میں روشنی کا جسم حرکت کرتا ہے یا جسم مسالے بھی کہتے ہیں اگر حیال کی قوت کو بڑھایا جائے تو جس میں مسالے کی حرکات سامنے آ جاتی ہیں اور ہم جس میں مسالے کو ارادے کے تحت استعمال کر سکتے ہیں جسم مثالی کی رفتار مادی جسم سے ساٹھ ہزار گنا زیادہ ہے ہاپ میں نور کا جسم بھی متحرک ہو جاتا ہے لیکن رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم نورانی واردات کو یاد نہیں رکھ پاتے نور کا جسم روشنی کے جسم سے ہزاروں گنا زیادہ تیز سفر کرتا ہے اگر کی طاقت میں مطلوبہ اضافہ ہو جائے تو آدمی نور کے جسم سے متعارف ہو جاتا ہے روحانی لوگ مراقبہ پر امور عبور حاصل کر کے روشنی اور نور دونوں میں سفر کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے آدمی کی شعوری کیفیات روشنی کے جسم میں تحلیل ہو جاتی ہیں اور آدمی روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگتا ہے اس باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو روشنی کے اندر موجود ہیں یہ بات کر دینی ضروری ہے کہ یہاں روشنی سے مراد وہ روشنی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے بلکہ یہ اس روشنی کا تذکرہ ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس طرح جب شعوری کیفیات نورانی دنیا میں جذب ہو جاتی ہیں تو نور کا جسم برسر عمل آ جاتا ہے اس وقت آدمی نور د کے ذریعے زمانیت اور مکانیت کو طے کرنے لگتا ہے تین پرت تین پرت ہر انسان تین جسم یا تین روحوں سے مرکب ہے روح حیوانی روح انسانی اور روح آزم ہر روح دو دائروں پر قائم ہے روح حیوانی دائرہ نمبر ایک روح دائرہ نمبر دو قلب روح انسانی دائرہ نمبر ایک روح دائرہ نمبر دو سر سر روح اعظم دائرہ نمبر ایک حفی دائرہ نمبر دو اخفا یہ چھ دائرے محوری اور تولانی گردش سرکل اور ٹرائی اینگل میں تقسیم ہو کر روشنی اور نور کی چھ لہروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں روشنی کی تین لہروں سے بیداری کے حواس بنتے ہیں اور تین نورانی لہروں سے کے حواس بنتے ہیں روشنی کی تین لہریں بیداری کی زندگی کو متحرک رکھتی ہیں اور نور کی تین لہریں ہاپ کی زندگی کو متحرک رکھتی ہیں ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شعوری حواس میں داخل ہوتا ہے ہم اس کیفیت کو نیم بیداری کی حالت کہہ سکتے ہیں نیم بیداری سے مطلب یہ ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح شعور میں داخل نہیں ہوا ہے لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے اس کے نفس میں فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے بیداری کے حوث میں فکر و عمل کی جو طرزیں ہیں وہ سب یکجائی طور پر دور کرنے لگتی ہیں ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شوری حوص میں داخل ہوتا ہے ہم اس کیفیت کو نیم بیداری کی حالت کہہ سکتے ہیں نیم بیداری سے مطلب یہ ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح شور میں داخل نہیں ہوا ہے لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں ہجوم ہو جاتا ہے نیم بیداری کے بعد دوسرا وقفہ شروع ہوتا ہے اس میں آدمی کے ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے ہوش و حواس کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو ہمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس وقفے میں سرور کی کیفیت تاری رہتی ہے کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اس کیفیت سے دائرہ قلب متحرک ہو جاتا ہے سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی ہے وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے وجدان میں دائرہ روح کام کرتا ہے پہلا وقفہ نیم بیداری یعنی شعوری حواس کی ابتدا فکر و عمل کا ایک مرکز پر قائم ہونا دائرہ نفس کی حرکت دوسرا وقفہ دماغ کے اوپر سے غبار کا حلوہ ختم ہو کر خوش و حواس میں گہرائی پیدا ہونا سرور دائرہ قلب کی حرکت تیسرا وقفہ سرور گہرائی وجدان دائرہ روح کی حرکت جس طرح بیداری میں تین وقفے ہیں اسی طرح نیند کے بھی تین وقفے ہیں جس طرح انسان تین سٹیجز سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے اسی طرح تین مرحلوں سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے نیند اور بیداری کے درمیانی وقفے کا نام غنود ہے غنود میں دائرہ سر حرکت میں رہتا ہے نیند کی دوسری حالت میں جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے حفی دائرہ کی حرکت ہوتی ہے اور نیند کی تیسری حالت میں انسان جب پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے اخفا دارہ کی تحریکات ہوتی ہیں نیند اور بیداری کے درمیان پہلی کیفیت غنود بوجھل ہواس لاشور کا ہلکا احساس نیند اور بیداری کے درمیان دوسری کیفیت ہلکی نیند لاشوری حواس میں حرکت جمع شعوری حواس کا ادراک نیند اور بیداری کے درمیان تیسری کیفیت گہری نیند شعوری حواس کا غلبہ جمع شعوری حواس کی نفی غور طرف بات یہ ہے کہ ان تمام حالتوں کے شروع میں انسان پر سکوت کی حالت ضرور طاری رہتی ہے جس وقت آدمی سو کر اٹھتا ہے اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پرسکون اور حالی ہوتا ہے اسی طرح دوسری کیفیات میں بھی انسان کی طبیعت چند لمحوں کے لیے ضرور ساکت ہو جاتی ہے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہونے کے لیے سکوت کا ہونا ضروری ہے جس طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے اسی طرح غنود کے وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت تاری ہوتا ہے اور چند لمحے گزر جانے کے بعد کا یہ سکوت بوجھل ہو کر غنودگی کی صورت احتیاط کر لیتا ہے ابتدائی نیند کے چند لمحات ساکت لمحات سے ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہیں اور پھر گہری نیند کی ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں اس غلبے کو گہری نیند کہا جاتا ہے نظر کا قانون بیداری ہو یا نیند دونوں کا تعلق حواس سے ہے ایک حالت میں یا ایک کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور ایک حالت یا کیفیت میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے لیکن حواس کی نوعیت نہیں بدلتی بیداری ہو یا خواب دونوں میں ایک ہی طرح کے اور ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں بیداری اور نیند دراصل دماغ کے اندر دو ہانے ہوتے ہیں یا یوں کہیے انسان کے اندر دو دماغ ہیں ایک دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے دوسرے دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے یعنی ایک ہی حواس بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں اور حواس کا رد و بدل ہونا ہی زندگی ہے جب دماغ کے اوپر ایک حواس کے متعلق سکوت تاری ہوتا ہے تو دوسرے حواس متحرک ہو جاتے ہیں بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کے ڈھیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی انسان نیند کے حواس سے نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے موجودہ دور میں اس کی مثال کیمرے سے دی جا سکتی ہے کیمرے کے اندر فلم موجود ہے لینس بھی موجود ہے لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت واقعہ نہ ہو تو فلم پر تصویر نہیں آتی بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈیلے پر اگر پل کی ضرب نہ پڑے تو سامنے موجود مناظر دماغ کی سکرین پر فلم نہیں بنتے بیداری میں دیکھنے کا یہ دوسرا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے اور یہ خیال ہی دراصل بیداری اور نیند کے درمیان حد بن جاتا ہے جب اس خیال میں گہرائی واقعہ ہوتی ہے تو پلک جھپکنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور پلک جھپکنے کے ساتھ ساتھ موجود مناظر دماغ کی سکرین پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھنے کا قانون یہ ہے کہ دماغ پر موجود مناظر کے ساتھ ساتھ علمی حیثیت میں دماغ ایک اطلاع موصول کرتا ہے دیکھنے سے ذہن میں اس اطلاعی میں معنی پہنا دیتا ہے

اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم رہتا ہے بیداری میں نگاہ کا تعلق آنکھ کے ڈیلو سے براہ راست ہے آنکھ کے ڈیلو پر پلکو کی ضرب آنکھ کے کیمرے کا وہ بٹن ہے جو بار بار تصویر لیتا ہے قانون یہ ہے کہ اگر آنکھ کے ڈیلو کے اوپر پلک کی ضرب نہ پڑے تو آنکھ کے اندر موجود آساب کام نہیں کرتے آنکھ کے اندر موجود آساب کی حصے صرف اسی وقت کام کرتی ہیں جب ان کے اوپر پلکوں یا آنکھ کے پردوں کی ضرب پڑتی ہے اگر آنکھ کی پلک کو باندھ دیا جائے اور ڈیلوں کی حرکت رک جائے تو نظر کے سامنے آ جاتا ہے ہے مناظر کی فلم بندی رک جاتی ساری کائنات اور کائنات کے اندر تمام نویں اور افراد ایک مرکزیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں زندگی کے مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے ظاہر بین نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن فی الواقعہ زمانے کا نشیب و فراز اور زندگی کے مراحل میں تغیر و تبدل کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو سب کا تعلق مرکزیت سے قائم ہے افراد کائنات اور مرکزیت کے درمیان لہریں یا شعائیں رابطے کا کام کرتی ہیں ایک طرف مرکزیت سے لہریں نزول کر کے افراد کائنات کو فیڈ کرتی ہیں مرکزیت کو قائم رکھتی ہیں اور دوسری طرف یہ لہریں افراد کائنات کو فیڈ کرنے کے بعد سعود کرتی ہیں نزول سعود کا یہ لامتنا ہی سلسلہ زندگی ہے شعا اور لہر کے دورانیہ کے پیش نظر کائنات کی جو صورت بنتی ہے اس کو ہم ایک دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے یعنی پوری کائنات ایک دائرہ ہے سعودی اور نزولی حرکت کے ساتھ تقسیم ہو کر یہ ایک دائرہ چھ دائروں میں جلوہ نما ہوتا ہے کائنات اور افراد کائنات کے پہلے دائرے کا نام انفس ہے نفس ایک چراغ ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے چراغ کی اس روشنی یا لو کا نام نگاہ ہے ظاہر ہے جہاں لو ہوگی وہاں روشنی ہوگی اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں کا ماحول منور ہو جاتا ہے چراغ کی روشنی جہاں تک پڑتی ہے خود اپنا مشاہدہ کر لیتی ہے چراغ کی لو میں بے شمار رنگ ہیں جتنے رنگ ہیں اتنی ہی کائنات میں رنگینیاں ہیں چراغ کی لو کی روشنی ہلکی مدھم تیز اور بہت تیز ہوتی رہتی ہے جن چیزوں پر روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں تواہم پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جن چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے اور جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں تصور بنتا ہے اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے نگاہ ان کو دیکھ لیتی ہے دراصل ہم کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چار مراحل سے گزرتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس چیز کا ہلکا سا وہم دماغ پر وارد ہوتا ہے یعنی کسی چیز سے متعلق ایک ہلکا سا ہاکہ بنتا ہے وہم میں گہرائی ہوتی ہے تو خیال بن جاتا ہے خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو ذہن پر اس چیز کے نقش و نگار بن جاتے ہیں نقش و نگار گہرے ہو جاتے ہیں تو خیال تصور بن جاتا ہے اور جب نقش و نگار تصوراتی طور پر حد و حال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں تو وہ چیز نظروں کے سامنے آ جاتی ہے تفکر نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھنا ایک صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی میں کام کرتی ہے کسی چیز کے ہلکے سے ہاکے کو چاہے اس کی حیثیت وہم کیوں نہ ہو نگاہ میں منتقل کر دیتی ہے تاکہ مزید تین درجوں میں سفر کر کے اس چیز کو حد و حال کی شکل و صورت اور رنگ و روپ ڈائمنشن میں دیکھا جا سکے جس طرح ہم نے نگاہ کا قانون بیان کیا ہے اسی طرح ساری حصے کام کرتی ہیں یہ حصے شامہ سونگنے کی حص سماعت سننے کی حص قوت ذائقہ چکھنے کی حص اور لامسا چھونے کی حص ہیں زندگی کی ساری دلچسپیاں زندگی کے سارے اعمال واقعات و حالات زندگی کی کل طرزیں اسی قانون پر جاری ہیں کائنات کا قلب ہمارے ذہن میں ہمہ وقت مختلف خیالات اور تصورات وارد ہوتے رہتے ہیں ان میں ہمیں اپنا ارادہ استعمال نہیں کرنا پڑتا ارادے اور اختیار کے بغیر خیالات کڑی در کڑی نقطہ شور میں داخل ہوتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں خیالات تصورات کیفیات اور جو تقاضے کام کرتے ہیں وہ تین درجے پر مشتمل ہیں ایک طرح کے خیالات و احساسات آدمی کو اپنی موجودگی کا ادراک عطا کرتے ہیں جن کی بدولت آدمی خود کو آدمی کی صورت میں دیکھتا ہے گویا یہ انفرادی احساس ہے اس طرز کا شعور کائنات کی تمام محلوقات کو حاصل ہے بکری بھی اپنا احساس رکھتی ہے اور فاختہ بھی اس کو بھی اپنی موجودگی کا احساس ہے دوسرا شعور فرد کو اس کی نو کے تصورات سے آشنا کرتا ہے مثلا آدمی کے اندر جب شعور کام کرتا ہے تو آدمی سے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے اور گائے سے گائے کا بچہ جنم لیتا ہے آدم کے بچے کے وہی احساسات ہوتے ہیں جو اس کے والدین کے ہیں اور گائے کا بچہ وہی احساسات لے کر پیدا ہوتا ہے جو گائے کے ہیں حیالات و ادراک کا ایک مجموعہ وہ شعور ہے جو تمام محلوقات میں یکساں جاری ہے اور اس ہی شعور کا مظاہرہ نظر ہے یہ شعور جس مقام پر جلوہ گر ہوتا ہے ایک ہی طرز رکھتا ہے مثلا آدمی پانی کو پانی سمجھتا ہے اور بکری بھی پانی کو پانی سمجھ کر پیتی ہے اس شعور یا نظر کے کردار میں ازل سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مکانیت کے تبدیل ہونے سے بھی اس کے کردار میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اسی شعور کی بدولت تمام محلوقات ایک دوسرے سے نظر نہ آنے والے رشتے میں بندھی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ کائنات کی بنیادی اقدار ایک ہیں بھوک پیاس رنج و غم بصارت سماعت اور لمس کے قوتیں ساری محلوقات میں موجود ہیں جب یہ قوتیں نو میں حرکت کرتی ہیں تو ہر نو اپنی اقدار کے مطابق ان کو مختلف میں استعمال کرتی ہے مثلاً بھوک کا احساس شیر میں اور بکری میں بھی کم ہے لیکن دونوں بازے کی تکمیل الگ الگ کرتے ہیں حیال میں معنی کی بنیاد پر نو کا ذہن انفرادی طور پر کام کرتا ہے یعنی نو کا ذہن فرد میں انفرادی شعور بن جاتا ہے کائناتی ذہن درخت کے بیچ کی ماند ہے درخت کا تنا شاہیں پھول اور پھل سب کی مادی بنیاد ننا سا بیج ہے ایک بیج اپنا اظہار ہزار ہاں شکل ہے اگر بیج نہ ہو تو درخت کا تذکرہ ممکن نہیں ہے اسی طرح کائناتی سے تمام نو اور نو کے افراد میں آتے ہیں نو اور نو میں کام کرنے والے تمام خیالات تصورات اور احساسات سب ایک ہی کائی کے پھیلاؤ میں ہیں سب ایک اکائی کا پھیلاؤ ہیں اگر نو کے ذہن کو برقی لیا جائے تو تمام انواع اور ان کے افراد کی حیثیت جیسی ہوگی اس طرح رو بجلی گھر سے تاروں کے ذریعے لاکھوں کمکموں تک پہنچتی ہے اسی طرح کائناتی ذہن سے اطلاعات نو اور اس کے افراد تک پہنچتی ہیں چونکہ اطلاعات کا نظام برقی رو کی طرح اسی لیے تمام انواع کا ذہن ایک دوسرے منسلک ہو کر کام کرتا ہے زندگی پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہمارے ذہن کا ایک رخ مادی زندگی میں حرکت کرتا ہے تو دوسرا رخ زندگی کی اطلاعات کا سورس ہے جس میں زندگی تمام اطلاعات اور حرکات محفوظ ہیں ہماری شعوری زندگی اس حصے کے تابع ہے ہمارے جسم میں ہزارہ حرکات کیمیاوی اور برقی امال شعوری ارادے کے بغیر واقع ہوتے ہیں مثلا سانس لینے پلک چپکنے دل دھڑکنے میں ہمیں ارادے صرف نہیں کرنا پڑتی اس سارے عمال از خود ایک ترتیب کے ساتھ واقع ہوتے رہتے ہیں تحلیق کے مرحلے میں نو کے حد و حال نو کے تصورات اور اطلاعات فرض سے پیدا ہونے والے بچے کو منتقل ہوتی ہیں پیدائش میں انفرادی شعور کا کردار ستی ہے نوئی ذہن اور کائناتی ذہن بنیادی کردار ادا کرتا ہے مراقبہ قلبی کیفیات پر منحصر ہے جب دل متوجہ اللہ یا غیر اللہ ہوتا ہے تو سب عذابی اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب دل کے تابے ہیں اور نتیجہ مراقبہ یہ ہے کہ تصور محبوب میں دل ایسا مستغرق ہو کہ پھر کسی کی بھی خبر نہ رہے راکب اللہ تو اس نے اس کے معنی دریافت کیے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اس طرح زندہ رہو کہ تو خدا کو دیکھتا ہے حدیث شریف میں آیا ترجمہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے بس اگر تجھ کو یہ بات میسر نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ سکے تو یہ محسوس کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس حدیث میں پہلا مقام مشاہدہ ہے اور دوسرا مقام مراقبہ ہے امام غزالی اپنی کتاب کیمیائی سعادت میں لکھتے ہیں اے دوست یہ نہ سمجھ کہ عالم روحانی کی طرف قلب کا دروازہ موت سے قبل نہیں کھلتا یہ حیال غلط ہے اگر کوئی شخص عالم بیداری میں عبادت کرے اور خود کو برے احلاق سے بچائے تنہائی اختیار کرے ظاہری آنکھ بند کر دے اور ظاہری خواص معطل کر دینے کے بعد اپنے دل کو مارفت الہی کی طرف رجوع کرے زبان کی بجائے دل سے اللہ کے نام کا ورد کرتے ہوئے خود کو محف کر دے اور دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جائے تو اس درجہ پر پہنچنے کے بعد انسان کے قلب کا دروازہ عالم بیداری میں بھی کھل جاتا ہے دوسرے لوگ جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ عالم بیداری میں دیکھنے لگتا ہے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں وہ انبیاء اکرام کا دیدار کرتا ہے اور ان سے فیوز حاصل کرتا ہے ملائکہ زمین اور آسمان اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں غیبی کوائف کا مشاہدہ کرنے کے لیے تمام برگزیدہ ہستیوں انبیاء اور رسولوں نے تفکر سے کام لیا اور چند ماہ یا چند سال اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مراقبے میں گزارے یہ نہ سمجھا جائے کہ مراقبہ پیغمبری کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے جو وہ کسی بھی بندے پر کرتا ہے سلسلہ رسالت و نبوت ختم ہو چکا ہے لیکن الہام اور روشن ضمیر کا فیضان جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا جب تلاشی حق میں ان پر گہرے تفکر کا غلبہ ہو گیا

ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی محلوقات کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں پھر رات کی تاریخی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے کہ سب سے بڑا ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم بے شک تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں میں اپنا رخ اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سورہ انعام حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے رہائی دلا کر چلے تو راستے میں انہوں نے صحرائے سینہ میں قیام کیا یہاں آپ نے قوم کے معاملات حضرت ہارون کے سپرد فرمائے اور خود حکم ربانی کے مطابق کوہ تور پر تشریف لے گئے آپ نے چالیس دن اور چالیس راتیں کوہ تور پر گزارے یہی آپ پر تورات نازل ہوئی قرآن پاک میں ہے اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور بڑھا دیا اس کو دس راتوں سے تب پوری ہوئی مدت تیرے رب کی چالیس رات حضم موسیٰ چالیس دن اور چالیس راتیں مسلسل کوہ طور پر مقیم رہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے لفظ رات استعمال فرمایا ہے دن کا تذکرہ نہیں کیا روحانی علوم کے مطابق رات ان حواس کا نام ہے جو غیبی انکشفات کا ذریعہ ہیں مراقبے میں انسانی ذہن پر رات کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان زمانیت اور مکانیت سے آزاد ہو کر غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے حضرت موسیٰ پر چالیس دن اور چالیس راتیں رات کے حواس کا غلبہ رہا اور اس طرح آپ کا ذہن اس قابل ہو گیا کہ وہ غیبی مظاہر اور الہی تعلیمات کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں حضرت مریم حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کے ہیکل میں خدمت کے لیے وقف کر دیں گی ان کی توقع تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا لیکن ان کے ہاں لڑکی حضرت مریم کی پیدائش ہوئی نظر کے مطابق انہوں نے حضرت مریم کو ہیکل کے لیے وقف کر دیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست حضرت ذکریہ علیہ السلام مقرر ہوئے حضرت مریم بیت المقدس کے ایک گونے میں گوشے میں حلوت گزی ہو گئیں ان کی حلوت نشینی ذہنی یکسوئی یعنی مراقبے کے لیے تھی اس اعتکاف کے دوران ان سے حسائل اور کرامت کا ظہور شروع ہو گیا قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ذکریہ حضرت مریم کے پاس تشریف لے جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوتے دیکھتے حضرت ذکریہ دریافت کرنے پر حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ چالیس دن ایک بیابان میں موتقف رہے اس دوران شیطان نے آپ کے ارادہ میں رہنا ڈالنا چاہا لالچ اور منفت کے پہلو دکھا کر اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن آپ نے اس کی باتوں کی طرف مطلق توجہ نہ فرمائی اور بلاہر عنایت ربانی کا نزول آپ پر شروع ہو گیا مرکز کی انجیل میں لکھا ہے اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسو نے نگیل کے ناصرہ سے آ کر یردن میں یونا سے پتسمہ لیا اور جو وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فل فور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی اوپر اترتے دیکھا اور فل فور روح نے اسے بیابان میں بیچ دیا اور وہ بیابان میں چالیس دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے حضرت مریم کی گوشہ نشینی ہو یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی حلوت گزینی

مراقبہ کا کیا مقام ہے غار مکہ مکرمہ سے تقریباً تین میل دور واقع غار ہرا میں حلوت نشین رہنے لگے آپ کی یہ حلوت نشینی عارضی ہوتی تھی چند دن یا چند ہفتے غار میں قیام کرنے کے بعد آپ شہر واپس آ جاتے اہل و ایال سے ملتے اور ان کی ضروریات کا سامان پورا کرتے عزیز و دوستوں سے مل کر واپس غار ہیرہ میں چلے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ خورد و نوش کا سامان بھی لے جاتے تھے جو صرف ستو کھجوروں اور پانی پر مشتمل ہوتا تھا یہ بات ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرہ میں ذہنی یکسوئی کانسنٹریشن کے لیے تشریف لے جاتے روحانی علوم کے نظر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرا میں مراقبہ فرماتے تھے آپ کا ذہن حقیقت کائنات اور خداون کندوز کی ذات پر مسلسل مرکوز رہتا تھا جب یہ مرکزیت اپنی حد تک پہنچ گئی تو غیب مشاہدے میں آ گیا سب سے پہلے آپ کی نظر ملائکہ پر پڑی اور ملائے اعلیٰ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے حضرت جبرائیل کی معرفت تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ذات خدا بندی نے براہ راست تعلیمات دیں جس کا تذکرہ معراج شریف کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک تاکہ دکھلائے اسے اپنی قدرت کی نشانیاں سورہ بنی اسرائیل ان کو تعلیم کرتا ہے جس کی طاقت زبردست ہے اصل صورت پر نمودار ہوا جب افق آلہ پر تھا نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا جھکا دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا پھر کم دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا حوالہ سورہ نجم توجہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں مراقب سے فارغ ہوئے تو آپ کو ایک اور حکم ربانی ملا سورہ مزمل میں ارشاد ہے اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کہ اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو یا اس سے نصف کسی قدر کم کر دو نصف سے کسی قدر بڑھا دو اور قرآن خوب صاف صاف پڑھو ہم تم پر ایک بھاری حکم ڈالنے کو ہیں رات کے اوقات میں جب ظاہری حواس پر اس محلال تاری ہوتا ہے اور باطنی حواس بیداری کی طرف مائل ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تھے متواتر کھڑے رہنے سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا ذہنی یکسوئی اور جسمانی بیداری کے ساتھ یہ قیام اس تعلق کو مضبوط تر کرتا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی غیب اور ذات خداوندی سے حاصل تھا جیسے جیسے ان شرح حاصل ہوتا گیا غیر بھی مشاہدات اور روحانی عروج بڑھتا گیا انہی احکامات کے سلسلے میں ایک حکم یہ ہے سب سے قطع ہو کر اسی کی طرح متوجہ ہو جاؤ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے قرآن روحانیت کی اصطلاح میں یہ کوشش جس میں تمام ذہنی رجحانات کو ذات باری تعالیٰ کی طرف موڑ دیا جائے مراقبہ ذات کہلاتی ہے قرآن باغ میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہی ساری عبادات اور ریاضت کا جوہر ہے چاہے وہ صلاوات ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو ذکر الہی ہو یا دوسری نفلی عبادات ہو ان پاکیزہ نفس لوگوں کے لیے جن کا اللہ اللہ سے ذہنی قائم ہو جاتا ہے کا فرمان ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیاوی زندگی کی حرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی سورہ نور انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مذہب نے عبادات کا ڈھانچہ مرتب کیا ہے اللہ سے رابطہ ذکر ذکر الہی اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور رکھنا نماز قائم کرنا اپنی نفی کر کے اللہ کو فائل حقیقی تصور کرنا روزے رکھنا اللہ پر توکل کرنا ان سب کا بغور تجزیہ کیا جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ ان امال و افکار کے ذریعے ذہنی مرکزیت ایک نقطے پر قائم رہتی ہے اور یہ نقطہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کی حقیقت کبرا ہے اللہ کی طرف رجوع رہنے اور قلب کی صفائی کے لیے مذہب نے فرض اعمال کا لاہ عمل مقرر کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ حالات جتنی اجازت دیں اور انسان جتنا چاہے نفلی کوششیں کر سکتا ہے تہجد میں قیام ذکر و اذکار تلاوت قرآن نفلی روزوں کے ذریعے اس بات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تمام عبادات کی روح امال و اشگال میں تفکر ہے جب فکر کو حرکت دینے اور فکر کو مضبوط کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو فاسد حیالات کمزور پڑ جاتے ہیں اور توجہ اللہ میں گہرائی واقعہ ہوتی ہے جس وقت کسی شخص کو عبادات میں استغراق حاصل ہو جاتا ہے عبادات کے بھرپور ثمرات نصیب ہو جاتے ہیں نماز اور مراقبہ تمام انبیاء کی طرح نبی آہر الزماں محمد الرسول اللہ علیہ صلاوات وسلام نے بھی حکم ربانی کے مطابق احکام و عبادات کا ایک دستور امت کو عطا کیا ہے اس دستور میں اس بات کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ ہر طبقے اور ہر سطح کا شخص اس پر عمل کر سکے اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اس تعلق کا عکس شعور کی سطح پر بار بار پڑتا رہے کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے سلاد کسی شخص کے اندر اللہ کے سامنے موجود ہونے کا تصور بیدار کرتی ہے اور بار بار یہ عمل دہرانے سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے سلاد میں زندگی کی تمام حرکات سمودی گئی ہیں تاکہ آدمی زندگی کا کوئی بھی عمل کر رہا ہو خدا تعالیٰ کا تصور اس سے جدا نہ ہو سلاد سے متعلق ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم نماز میں مشغول ہو تو یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا یہ محسوس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل ذہنی رجوع ہے چنانچہ سلاد محض جسمانی اعضا کی حرکت اور محسوس الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں نماز میں قیام رکوع اور سجود اور تلاوت جسمانی وظیفہ ہے رجوع اللہ وظیفہ روح ہے سلاد اپنی حیت ترکیبی میں جسمانی اور فکری دونوں حرکات پر مشتمل ہے جس طرح جسمانی اعمال ضروری ہیں اسی طرح تصور و توجہ کا موجود ہونا بھی لازمہ سلاوات ہے ان دونوں اجزاء کو تمام توجہ سے پورا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا قیام سلاوات ہے مراقبہ کی جو تعریف و تشریح ہم گزشتہ ابوا میں کر چکے ہیں اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز وہ مراقبہ ہے جس میں جسمانی اعمال و حرکات کے ساتھ اللہ کی موجودگی کا تصور کیا جاتا ہے جب کوئی شخص مدرجہ والا آداب اور قواعد کے ساتھ مسلسل نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اندر انوار الہی ظہیرہ ہونے لگتے ہیں اور انوار کا یہ ظہیرہ روحانی پرواز کا سبب بنتا ہے ذکر و فکر قرآن پاک کے ارشادات اور دین کی تعلیمات میں ذکر کو بہت بڑا مقام حاصل ہے قرآن و حدیث میں تواتر کے ساتھ ذکر کرنے کی تلقین موجود ہے سلاد کو بھی ذکر کہا گیا ہے اور سلاد کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اسے ذکر الہی کے لیے قائم کیا جائے ذکر کے لغوی معنی یاد کرنے کے ہیں تذکرہ کرنے کو بھی ذکر کہتے ہیں اس لیے کہ تذکرہ کرنا کسی کو یاد کرنے کا اظہار ہے آدمی جب کسی کا نام لیتا ہے اس کی صفت بیان کرتا ہے تو یہ عمل اس کا ذہنی تعلق مذکور کے ساتھ قائم کرتا ہے یاد کرنا اور زبان سے تذکرہ کرنا ایک دوسرے سے متعلق ہے عام زندگی میں اس کی مثالیں مل سکتی ہیں اگر ایک شخص کسی سے قلبی لگاؤ رکھتا ہے تو اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف زبان سے تذکرہ کرتا ہے بلکہ دل پر بھی اسی کا خیال غالب رہتا ہے دین کی تعلیمات کا مدار اللہ کی ذات ہے اور دین کا مدعا یہ ہے کہ آدمی کا قلبی رشتہ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ قائم ہو جائے اور یہ رشتہ اتنا مستحکم ہو جائے کہ قلب اللہ کی تجلی کا دیدار کر لے چنانچہ اس بات کے لیے تمام اعمال و افعال چاہے وہ جسمانی ہوں یا فکری اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے تاکہ شعوری اور غیر شعوری طور پر اللہ کا خیال ذہن کا احاطہ کر لے اس کیفیت کو حاصل کرنے میں ذکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ذکر کو بہت اہمیت دی گئی ہے ذکر کا مقصد یہی ہے کہ بار بار اللہ کے نام کو دہرانے سے ذہن پر اللہ نقش ہو جائے ذکر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی اسم یا صفت کو زبان سے بار بار دہرایا جائے جب تک کوئی شخص اس عمل میں مشغول رہتا ہے اس کا ذہن بھی کم و بیش اسی خیال پر قائم رہتا ہے اگرچہ وقتی طور پر ذہن ذکر سے ہٹ بھی جاتا ہے لیکن ذکر کی مکان کی حرکت غیر شعوری طور پر غیر شعوری ارادے کو ذکر سے مٹنے نہیں دیتی اس مرتبے کو اہل روحانیت نے ذکر لسانی کہا ہے یعنی اللہ کے کسی اسم کو زبان سے دہراتے ہوئے خیال کو اس ذکر پر قائم رکھنا کسی اسم کو مسلسل دہرانے سے ایک ہی حیال ذہن پر نقش ہو جاتا ہے شوری ارتکاز بڑھنے لگتا ہے اور ذہن کو ایک خیال پر قائم رہنے کی مشق ہو جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو ذاکر زبان سے لفظ ادا کرنے میں بار محسوس کرتا ہے اور عالمِ خیال میں لفظ ادا کرنے میں اسے سرور حاصل ہوتا ہے چنانچہ وہ ذکر لسانی سے ہٹ کر ذکر حفی کرنے لگتا ہے اس درجے کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آدمی حفی طور پر اسم کو دہرانے میں بھی سکل محسوس کرتا ہے بلکہ اسم کا خیال اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ عام تصور میں پوری وجدانی کیفیت کے ساتھ اسم کے خیال میں ڈوب جاتا ہے اس کیفیت کو ذکر روحی کہتے ہیں اور ذکر روحی کا دوسرا نام مراقبہ ہے مراقبہ یہ ہے کہ اللہ کا خیال اس طرح قائم ہو جائے کہ توجہ اللہ کی طرف سے نہ ہٹے مزید وضاحت کے لیے ایک بار پھر اجمالاً ذکر کو بیان کیا جاتا ہے اگر ایک شخص اس میں قدیر کا ذکر کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں زبان سے اس میں قدیر پڑھتا ہے دوسرے درجے میں اس میں قدیر کو عالم حیال میں حفی طور پر ادا کرتا ہے لیکن زبان سے لفظ ادا نہیں کرتا تیسرے مرتبے میں اسے ذہنی طور پر بھی اسم کو دہرانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی بلکہ اس میں بصورت حیال و تصور اس کے ذہن پر محیط ہو جاتا ہے ذکر کا یہ مرتبہ یا طریقہ جس میں کوئی شخص اسم کے معنی کا تصور قائم رکھتا ہے مراقبہ کہلاتا ہے ذکر کے تمام طریقوں کا مقصد ذاکر کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ اس کی توجہ کسی اسم کے اندر جذب ہو جائے پہلے پہل ذاکر مراقبہ میں حیال کو قائم کرتا ہے لیکن مسلسل توجہ سے یہ حیال اس کے تمام ذہنی اور جسمانی افعال کے ساتھ ساتھ اس کے شعور پر غالب آ جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ مسلسل ربط حاصل کر لیتا ہے اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب مراقبہ کی کیفیت اس پر طاری نہ ہو جب مراقبہ کی یہ کیفیت شعور کا حصہ بن جاتی ہے تو ذاکر کی روح عالمی ملکوت کی طرف سعود کرتی ہے اور وہ کشف و الہام سے سرفراز ہوتا ہے مذاہب عالم دنیا میں رائج وسیع مذاہب چار ہیں عیسائیت بدھ مت اسلام اور ہندو مت ان تمام مذاہب کی تعلیمات یا ان کے بانیوں کی زندگیوں میں مراقبہ کو نمایاں مقام حاصل ہے عیسائیت کے زمن میں حضرت عیسیٰ کے مراقبے کا تذکرہ کیا جا چکا ہے حضرت عیسیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے اسے اپنے اندر تلاش کرو حضرت موسیٰ نے چالیس رات کو کوہ تور پر غور و فکر یعنی مراقبہ کیا اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں غار ہیرا کے مراقبے کو ہم بیان کر چکے ہیں بھگوت گیتا اہل ہند کی مقدس کتاب ہے گیتا میں شری کرشن جی اور راجہ ارجن کے وہ مکالمات درج ہیں جو مہا بھارت کی جنگ سے قبل ارجن نے کرشن جی سے کہے اور شری کرشن جی نے بھگوت گیتا کے مطابق ان کے جوابات دیے راجہ ارجن نے کرشن جی سے پوچھا آپ ذہن پر قابو یعنی مراقبہ کو حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں آپ خود کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں لیکن میں اپنے ذہن کو بے حد منتشر پاتا ہوں شری کرشن جی نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے لیکن مناسب ذرائع اختیار کر کے استغنا کا عمل اپنا کر اور مسلسل مراقبے کے ذریعے منتشر ذہن یکسو کیا جا سکتا ہے یوگا ہندو مت سے ماحوز ہے دو ہزار تین سو سال پہلے پتانجلی مہارشی نے اپنی کتاب یوگا سوترا میں یوگا کا فلسفہ پیش کیا تھا یوگا کی مشقوں میں جسمانی صحت کے لیے ورزشیں اور روحانی صلاحیتوں کو متحرک کرنے کے لیے مراقبہ کے بارے میں تفصیلات جمع کی گئیں یوگا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ملنا یا ملاب ہے آسن کے معنی بیٹھنا ہے یوگا سوترا سے مراد ورزش ہے یوگا کے آسنوں کی تعداد چوراسی ہے یوگا کے اکثر آسن جانوروں کی حرکات کو دیکھ کر متعین کیے گئے ہیں یوگا ورزشیں جسم میں جسمانی بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں اور روح میں والدگی کا سبب بنتی ہیں مہاتما بدھ کی زندگی میں بھی مراقبے کو نمایاں مقام حاصل ہے مہاتما بدھ جب اپنی سلطنت کو آباد کہہ کر معرفت اور حقیقت کی تلاش میں نکلے تو آپ نے چھ سال تک سخت ریاستیں کی اور بلاہر گیا کے مقام پر ایک درخت کے نیچے مراک میں بیٹھ گئے بدھا صاحب مسلسل چالیس دن تلاش حق میں مراقب رہے شیطانی قوتوں نے طرح طرح کے روپ میں ظاہر ہو کر حلل اندازی کی لیکن آپ ثابت قدم رہے روایت کے مطابق ان تاریخ آپ کو گیان مل گیا اور معرفت کی روشنی ظاہر ہوگی محاتمہ بدھ کی تعلیمات میں جو آٹھ بنیادی نکات بیان کیے جاتے ہیں ان میں آٹھواں نقطہ فکر کی پاکیزگی اور مراقبہ ہے مراقبہ کے فوائد جس طرح ورزش اور دیگر عملی طریقوں سے جسمانی خطوط میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے اسی طرح مراقبہ کے ذریعے ذہنی حرکات ذہنی حرکات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ حیالات یا ذہنی کیفیات ہمارے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں اگر کسی خیال میں خوف و دہشت کا عنصر شامل ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ پیروں میں سنسنی دوڑ جاتی ہے جسم بے جان محسوس ہوتا ہے ذہنی پراندگی میں پراگندگی میں مبتلا رہنے سے کوئی شخص اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو مجتمع نہیں کر پاتا آرام کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی لیٹا رہے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جسمانی توانائی ضائع ہو لیکن آرام کی یہ تعریف نامکمل ہے بہت سے افراد ظاہری اعتبار سے پرسکون دکھائی دیتے ہیں لیکن اندرونی طور پر پریشان حیالے میں مبتلا رہتے ہیں خیالات کے تانو بانو میں الجھے دماغ تھک جاتا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ ذہنی یکسوئی تندرستی کے لیے ضروری ہے اور مسلسل پریشان رہنے سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں توانائی زیادہ مقدار میں خرچ ہونے سے قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے اور امراض امراض حملہ کر دیتے ہیں قوت مزمحل ہو جائے تو دماغی آفال پڑ جاتے ہیں طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے اور قوت حافظہ متاثر ہوتی ہے قوت فیصلہ کم ہونے کی بنا پر زندگی کے مراحل طرح کامیابی حاصل نہیں ہوتی تجربات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ذہنی الجھاؤ کا نتیجہ بلاہر جسمانی بیماری کی صورت میں نکلتا ہے ذہن کی پیچیدگی براہ راست اور بالواسطہ دل کے امراض پتا اور گردوں میں پتھری کا باعث بنتی ہے متواتر ذہنی دباؤ سے اعصابی نظام میں ناقابل علاج قسط و رحت بھی ہو سکتی ہے منفی حیالات سے میدے کا السر تیزابیت اور قبض لاحق ہو جاتا ہے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ ایسے ذرائع احتیار کرتے ہیں جن سے شعور وقتی طور پر معطل ہو جاتا ہے مثلا شراب نوشی نشہ کی دوسری چیزیں آور ادویات کے ذریعے دماغی سکون تلاش کیا جاتا ہے یہ ذہنی ساخت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی جبکہ خاص وقفے دیتی ہیں ان ذرائع سے نہ صرف جسمانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اعصابی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور آدمی جلد بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے میڈیکل سائنس کے مطابق مسکن ادویات ٹرینکلائزرز کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروہ کو میجر ٹرینکولائزر اور دوسرے گروہ کو مائنر ٹرینکولائزرز کہا جاتا ہے نفسیاتی امراض مثلا سائیکوسز جس میں زندگی پر جموں طاری ہو جاتا ہے ہر کام میں منفی پہلو زیادہ ہوتا ہے بند کمرے میں مریض آرام محسوس کرتا ہے گھر والوں اور عزیز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے کسی کے سامنے آنے سے مریض کتراتا ہے اور خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے سخت گرمی اور حبس میں بھی دروازے کھڑکی بند رکھتا ہے دیکھا گیا ہے کہ شدید گرمی اور رتوبت کے زمانے میں بھی مریض لحاف اوڑھ کر سویا رہتا ہے کھانا کھانے سے برائے نام دلچسپی رہ جاتی ہے غذا کی کمی کی وجہ سے جسم لاغر اور بعض اوقات ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتام کو پہنچا اس کیفیت میں مریض کے شور پر لاشور کا اتنا دباؤ ہو جاتا ہے کہ مریض کو ماورائی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں وہ کبھی سایہ دیکھتا ہے اور کبھی خود کو گوشت پوش کے جسم سے آزاد سائے کی صورت میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے اڑنے کی صورت میں لذت کو حاصل کرنے کے لیے فلک بوس عمارتوں سے چھلانگ لگا دیتا ہے جب اس کی سماعت پر ماورائی حواس کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے دور پرے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ہیالی دنیا میں خود کو قید کر لیتا ہے اس کو بڑے بڑے خوبصورت باغ نظر آتے ہیں اس حیالی باغ میں خود کو وہ چبوترے پر دیکھتا ہے وہاں بے شمار لوگوں کے حجوم کو اپنا منتظر پاتا ہے کبھی منفی جذبات کا اتنا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ پھیانک منظر دیکھ کر رونے لگتا ہے غرض یہ کہ جو اس میں ایک عجیب انتشار پیدا ہو جاتا ہے کبھی بہت ہوشیار مستد ذہین آدمی کے روپ میں ہوتا ہے اور کبھی سینسلس باتیں کرتا ہے مینیا جب آدمی پر دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے ابتدا کسی طرح ہو ہاں تھوڑا تھوڑا یا اچانک اس میں ہمیشہ امل دماغ کے اندر روکا ہجوم ہو جاتا ہے جب اس کے دماغ کے اندر رو کا ہجوم ہو جاتا ہے اور چونکہ ان سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا لہٰذا دباؤ کی بنا پر ہلیوں کے اندر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور راستہ کہیں کہیں سے زیادہ کھلا ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہلاک کتے نہ ہو اکثر ہولیوں میں روز صفر کے برابر ہو جاتی ہے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بالکل بے حیال ہو جاتا ہے اگرچہ یہ کوئی مرض نہیں ہے لیکن ام الدماغ میں جب ایسا ہلا واقعہ ہوتا ہے تو خلیوں میں ایک سمت رو کا تصرف بہت بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ حلیے کسی قسم کی یاد داشت سے حالی ہو جاتے ہیں اگرچہ آدمی پرانے واقعات یاد کرنا چاہتا ہے بار بار یاد کرنا چاہتا ہے لیکن یاد نہیں آتے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے اور دوسری طرف رو کا اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس طرح خلیوں کے رو میں جو ترتیب ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی بلکہ اس میں ایسی بے قاعدگی ہو جاتی ہے کہ مریض ایک بات زمین کی کہتا ہے ایک آسمان کی کبھی وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی بادشاہ بن جاتا ہے زیادہ اثر ہونے سے کپڑوں سے بھی آزاد ہو سکتا ہے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا جب چلنے پر آتا ہے تو میلو میلو چلتا رہتا ہے دوڑ دوڑ کر چلتا ہے جسے پر کسی قسم کی تھکان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ماحول اور دنیا مافیہ سے آزاد سوچو میں گم حلا میں گھومتا رہتا ہے دنیاوی زندگی کی ترتیب قائم نہیں رہتی آرام و آسائش کا احساس تقریباً ختم ہو جاتا ہے جسم میں اتنی زیادہ انرجی ذہیرہ ہو جاتی ہے کہ لوہے کی زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے پاگل پن کا مریض جب بولنا شروع کرتا ہے بولتا رہتا ہے لیکن باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اور ماورائیت آ جاتی ہے پلک جھپکنے کا عمل بہت زیادہ محدود ہو جاتا ہے سائیکوسس شیزوفرینیا اور مینیا میں میجر ٹرنکولائزر اور مائنر ٹرنکولائزر دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں جن سے مندرجہ ذیل سائیڈ ایفیکٹس رونما ہوتے ہیں منہ خشک ہو جاتا ہے نظر دھندلا جاتی ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے یرکان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے مریض کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے رشا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے گھبراہٹ خوف بے چینی اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے اور بھوک کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات مریض دواؤں کے منی اثرات سے چلتے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے اس طرح کے کئی دیگر سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں مریض کوما میں بھی جا سکتا ہے مائنر ٹرنکلازر دعائیں ذہن کو پرسکون رکھنے کے لئے استعمال کرائی جاتی ہیں ان عدویات کا ایک بہت بڑا مزر اثر یہ بھی مرتب ہوتا ہے کہ آدمی ان کا عادی ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصہ استعمال سے ہوراک کی مقررہ مقدار اپنا اثر کھو دیتی ہے اور ہوراک کی مقدار مقدار بڑھانی پڑتی ہے مسکن ادویات کو فوری طور پر چھڑانا نہیں چاہیے کیونکہ فوری طور پر دعائیں بند کرنے سے برگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور بے حابی رشا متلی کا احساس پورے جسم میں درد ارتکاز توجہ کی کمی جیسے امراض ہو جاتے ہیں اس کے برعکس معالج کی نگرانی میں مراقبہ کے ذریعے علاج سے سکون ملتا ہے اور فاسد حیالات کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور حیالات کے بہاؤ میں تسلسل پیدا ہو جاتا ہے مراقبے کے ذریعے ذہن اور روح کا قدرتی تعلق بڑھ جاتا ہے اور انسان روح سے توانائی کی نئی لہریں حاصل کرتا ہے اس دماغی کیفیات اس وقت دماغی کیفیات بیداری اور خواب کے عام وقتوں سے الگ ہو جاتی ہیں چنانچہ آسابی نظام میں واقع ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کو نارمل ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے جسمانی لحاظ سے ہمارے اندر دو نظام کام کرتے ہیں ایک سمپتھیٹک سسٹم اور دوسرا پیرا سمپتھیٹک سسٹم اول الذکر نظام دل کی دھڑکن کی تیزی خون کی رفتار کی تیزی اور آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلنے کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسرے نظام کے تحت دل کی دھڑکن کا آہستہ ہونا خون کی رفتار کا کم ہونا پتلیوں کا سکڑنا اور جسم کے مختلف مادوں کی حرکات وقوع وزیر ہوتی ہیں یہ سسٹم ہمارے ارادے اور احتیار کے بغیر کام کرتا ہے مثلا ہم سانس لینے پر مجبور ہیں اگر سانس روک بھی لیں تو کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں دل کی رفتار پر بھی ہمیں احتیار نہیں ہے چنانچہ فی زمانہ طبی ماہرین اور ماہرین علم علم الانفس اس بنیاد پر کام کر رہے ہیں کہ مختلف طریقوں اور مشقوں سے اگر ہم پیرا سمپتھیٹک سسٹم کی حرکات پر اثرات مرتب کر سکیں تو ہم بیماریوں کو کامیابی سے دفاع کر سکیں گے اور بہت سے امراض کا ہاتھمہ آسانی سے ہو جائے گا اسی بنیاد پر سائنسدانوں نے بایو فیڈ بیک نامی طریقہ ایجاد کیا ہے جس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں مراقبے کے ذریعے پیرا سمپھیٹک سسٹم پر حسب منشا اثرات مرتب کیے جا سکتے ہیں مراقبہ اس نظام میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے مراقبے کی کیفیت گہرے سکون اور ٹھہراؤ میں لے جاتی ہے یہ کیفیت ہمارے اوپر عام طور پر طاری نہیں ہوتی کیونکہ ذہن زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہرتا مراقبے سے نہ صرف قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں تجربات اور مشاہدات نے ثابت کر دیا ہے کہ مراقبے سے مدرجہ ذیل جسمانی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں خون کے دباؤ پر کنٹرول قوت حیات میں اضافہ بصارت میں تیزی خون کی چکنائی میں کمی تحلیقی قوتوں میں اضافہ چڑچڑے پن میں کمی دل کی کارکردگی میں بہتری قوت سماعت میں اضافہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ڈپریشن اور جذباتی ہیجان کا خاتمہ پریشانی اور مشکلات میں آنے والی دباؤ میں کمی خون کے سرخ ذرات میں اضافہ قوت یاداش میں تیزی بہتر قوت فیصلہ بہاوی سے نجات اور گہری نیند ڈر اور خوف کے خلاف ہمت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے عدم تحفظ کے احساس اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات مل جاتی ہے مراقبہ کرنے والے مرد اور مراقبہ کرنے والی خاتون کو وسوسے نہیں آتے

اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب ہم کوئی ہنر یا فن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی صلاحیت کو بیدار کرنا ہمارے پیش نظر ہوتا ہے تو کسی قاعدے کے کسی کلیے کے تحت اس کی مشق کرتے ہیں مسلسل مشق کے نتیجے میں صلاحیت بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بلاہر ہم اس فن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں مثلا ہم مصوری سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کی نگرانی میں کاغذ پر لکیریں بناتے ہیں اور ان لکیروں کی ترتیب سے کوئی شکل بن جاتی ہے شروع شروع میں پینسل ارادے کے ساتھ ارادے کا ساتھ نہیں دیتی لکیروں کی لمبائی چوڑائی اور کوس سے ہی نہیں بنتے لیکن مشق کے نتیجے میں ہم اپنے ارادے کے مطابق متناسب حدود بنانے پر قادر ہو جاتے ہیں مثال ایک نومولود بچہ اپنے گرد و پیش کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ایک بالغ اور باشور شخص سمجھتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کی معنویت اور استعمال ذہن میں نہیں آتا ماحول کا علم رفتہ رفتہ بچے کو منتقل ہوتا رہتا ہے اور شوری بلوگت تک پہنچنے میں سالوں لگ جاتے ہیں ابتدا میں بچے کو صلاحیتوں کے استعمال میں مشکل پیش آتی ہے چلنا سیکھتا ہے تو پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو کافی عرصے تک توازن قائم نہیں ہوتا ایک عرصے کی جد و جہد کے بعد وہ پیروں پر چلنے کے قابل ہوتا ہے بولنے کی ابتدا ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہوتی ہے پھر ادھورے جملے بولنا آ جاتے ہیں اکثر الفاظ کے معنی غلط ملت ہو جاتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکمل جملے ادا کر کے اپنا ماضی الضمیر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے ذاتی کوشش کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور والدین کی نگرانی میں بچہ کئی سال کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ ٹھیک طرح سے لکھ اور پڑھ سکے بتانا یہ مقصود ہے کہ جب بھی آدمی کے اندر کوئی نئی صلاحیت کروٹ لیتی ہے شعور اس کو بدتری جذب کرتا ہے جس طرح ایک بچہ مراحل سے گزر کر کوئی علم حاصل کرتا ہے اسی طرح بالغ اور باشعور آدمی کو بھی کسی صلاحیت کے بیدار کرنے میں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کم و بیش یہی کیفیت آدمی کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر باطنی حواس متحرک ہوتے ہیں چونکہ شعور کے لیے باطن حواس کا عمل نیا ہوتا ہے اس لیے انہیں سمجھنے اور استعمال کرنے میں دشواری پیش آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مراقبے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں اور ایک دن یا چند دنوں میں وہ سارے تجربات اور مشاہدات سامنے آ جائیں جو مراقبے کا حاصل ہیں مسلسل مشق اور دلچسپی کے ذریعے کوئی شخص درجہ بر درجہ مراقبے کی دنیا میں سفر کرتا ہے پہلے پہل ذہنی مرکزیت نہیں ہوتی لیکن مشق کے نتیجے میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے جیسے جیسے ذہنی یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے باطنی حواس میں حرکت بیدار ہوتی رہتی ہے آدمی شعوری قوت کی مناسبت سے روحانی تجربات اور باطنی مشاہدات سے گزرتا ہے واردات و کیفیات میں وقت کے ساتھ ساتھ بسط پیدا ہوتی ہے مراقبہ میں ملکہ پیدا ہو جانے کے بعد روحانی صلاحیتوں کا ارادے کے ساتھ اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح دوسری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں ان مراحل میں طالبات اور طلبہ کو ایسے روحانی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچے کی طرح انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے اور شاگرد خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں مہارت حاصل کر لے ہر شخص کی واردات و کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں اور اس کا تعلق اس کی روحانی اور شعوری سطح پر ہوتا ہے چنانچہ انفرادی طور پر روحانی مشاہدات کا مکمل تجزیہ ایک ماہر استاد ہی کر سکتا ہے لیکن شعوری قوت کے لحاظ سے مراقبے کا طالب علم جن مدارش سے گزرتا ہے وہ ہر شخص میں کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں قوت و استداد کے ان مدارج اور منازل کی تفصیل اس طرح ہیں غنود غنود مراقبے کا ابتدائی درجہ ہے جب کوئی شخص مراقبہ شروع کرتا ہے تو اکثر اس پر غنودگی یا نیند تاری ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد ذہن پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اسے نہ نیند کا نام دیا جا سکتا ہے نہ بیداری کا یہ ہاب اور بیداری کی درمیانی حالت ہوتی ہے لیکن شعور پوری طرح بہابر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مراقبے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دیکھا ہے لیکن کیا دیکھا ہے یہ یاد نہیں رہتا نمبر ایک دس بج کر سترہ منٹ پر مراقبہ کیا جلد ہی یکسوئی قائم ہو گئی میں گنودگی کے عالم میں چلا جاتا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی کے پاس پاؤں دھو رہا ہوں پھر گنودگی کے عالم میں دیکھا کہ جیسے میرے جسم میں سے ایک سیاہ رنگ کا سایہ جو کہ غیر ٹھوس سے نکل کر سامنے کی دیوار میں جذب ہو گیا محمد اکمل لاہور نمبر دو مراقبے میں حضور کلندر بابا اولیاء کا تصور کرتا ہوں مراقبے کے دوران مسلسل ذہنی یکسوئی رہتی ہے تصور کرتے کرتے غنودگی کی کیفیت خود بہت طاری ہو جاتی ہے حضور کلندر بابا اولیاء کے تصور کا ہلکا سا عکس ذہن میں آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں اس پر توجہ مرکوز کرتا ہوں اور خود بہ غنودگی غلودگی طاری ہو جاتی ہے تقریباً نصف گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں لیکن تصور کی ابتدائی کیفیت کے علاوہ اور کوئی کیفیت ذہن نشین نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے اب ذہن میں خوب پاکیزگی پیدا ہو گئی ہے حوالہ سید طاہر جلیل نمبر تین غنود کی حالت میں نظر آیا کہ استغفار کی تفسیر سمجھائی جا رہی ہے ایک دفعہ مراقبہ میں غنودگی کے عالم میں نظر آیا کہ جنات سے ملاقات ہوئی ہے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا ملاقات کی تفصیل یاد نہیں ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کرتی ہوں اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی احساس غالب رہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کبھی رکت تاری ہو جاتی ہے جی چاہتا ہے کہ دل کھول کر رہوں ایک دن غنودگی کی کیفیت اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ احساس ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا موجود ہے تب محسوس ہوا کہ میرا کوئی وجود نہیں حوالہ نسرین رنگین ہاب مراقبہ شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد طالب علم کو عام طور پر ہاب زیادہ واضح نظر آنے لگتے ہیں کبھی یہ سلسلہ نیند کی آگوش میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پوری رات جاری رہتا ہے قسم قسم کے مناظر نظر آتے ہیں جن میں زیادہ تر پھلدار درخت پھول سبزہ زار پہاڑ ہری بھری وادیاں مرگزار چشمے دریا عظیم و شان عمارتیں خوش الحان اور خوش رنگ پرندے شامل ہیں ایسے حابوں میں گہرائی اور تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں بیدار ہونے کے بعد بھی ان کا اثر باقی رہتا ہے طالب علم رنگین ہاب میں دیکھتا ہے ان ہابوں میں عام حابوں کے برعکس اکثر مناظر رنگین ہوتے ہیں رنگین ہاپ دیکھ کر طبیعت ہلکی پھلکی اور لطیف ہو جاتی ہے اور اندر سے خوشی توانیت اور کیف و سرور کا احساس ابل پڑتا ہے ہاپ زیادہ اور واضح دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کی مشق سے انسان کا رشتہ لاشعور سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے شعور پر لاشعوری اطلاعات کا غلبہ ہو جاتا ہے جب ہابوں میں مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے تو انسان کو رویائے سادگا یعنی سچے ہاب نظر آنے لگتے ہیں وہ خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے کچھ عرصے بعد بیداری میں من و ان اسی طرح پیش آ جاتا ہے یا جو کچھ اسے ہاب میں نظر آتا ہے بیداری میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے ہاب اتنے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کو صحیح معنی پہنانے میں دشواری پیش نہیں آتی آدمی خام میں نظر آنے والے اشاروں کو بہوبی سمجھ لیتا ہے شاگرد جو خاف دیکھتا ہے ان حالات واقعات کو سامنے رکھ کر استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے اور بہت سے علوم خاف کے ذریعے منتقل کر دیے جاتے ہیں ایک استاد اپنی روحانی قوت سے شاگرد کے ذہن کی صفائی کرتا ہے کثافت دھو کر لطافت منتقل کرتا ہے دو اور لطافت کا یہ ظہیرہ بدتریج خواب سے بیداری میں منتقل ہوتا رہتا ہے تین روحانی استاد خواب کے ذریعے شاگرد کو غیبی دنیا کی سیر کراتا ہے چار عالم اروا میں شاگرد کو انبیاء اکرام اولیاء اللہ اور پاکیزہ نفس حضرات کی زیارت نصیب ہوتی ہے پانچ ایسے امور مشاہدے میں آتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد شگرد انہیں یاد رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کے گہرے ہوتے ہیں کہ ذہن بار بار انہیں دہراتا ہے اس طرح شعور کو غیبی واردات کو سنبھالنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور فکر لطیف شگرد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقفے تک دور کرتا ہے عالم رویا کو بار بار دیکھنے سے شاگرد کی دلچسپی ماورائی علوم کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے طالب علم ایسے خواب دیکھنے لگتا ہے جن میں ایسے نمایاں نکوش ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ کر وہ بے شمار پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بیماریوں سے متعلق خواب مجھے روحانی علوم سیکھنے کا بہت شوق ہے جب بھی موقع ملتا ہے مراقبہ کر لیتی ہوں خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ چاروں طرف میدان ہے اس میدان کے بیچ میں قبر کی طرح ایک گڑا ہے میدان میں چاروں طرف ہریالی ہے لیکن قبر کے اندر لال رنگ کی کوئی سیال چیز نظر آ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیال آگ کی طرح دہکتے ہوئے شولوں میں تبدیل ہو گیا تعبیر ہام میں ہائی بلڈ پریشر کے حاکے نظر آئے ہیں لیڈی ڈاکٹر کی نگرانی میں بلڈ پریشر کی دیکھ بھال اور اس کے نارمل رہنے کی تدابیر از بس ضروری ہے ورنہ خدا نہ ہاستہ آپ کے پیٹ میں موجود بچے میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہاب زندگی کی گنا گو مصروفیات میں سے کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر دس پندرہ منٹ مراقبہ کر لیتا ہوں مجھے اکثر ایک ہاب دکھائی دیتا ہے ایک بکری کو زمین پر لٹا کر بغیر ذبح کی اس کی کھال اتاری جا رہی ہے بکری زندہ ہوتی ہے اور کھال اترتے وقت کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتی اور نہ ہی تڑپتی ہے البتہ آنکھوں سے مظلومیت نظر آتی ہے اسی حالت میں کبھی کبھی گائے کو بھی دیکھتا ہوں اور گائے بھی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتی البتہ مظلومیت اس کے چہرے سے بھی نمایاں ہوتی ہے ہاں میں ہی مجھ پر اس بہیمانہ سلوک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میں تڑپ اٹھتا ہوں اور وہاں سے بھاگ جاتا ہوں اب میری حالت یہ ہے کہ قربانی کے وقت بھی کسی جانور کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا تعبیر جب انسان کی امیدیں پامال ہوتی نظر آتی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور امید کی کرن کسی طرف بھی نظر نہیں آتی تو گہری نیند میں لاشعور ایسے تمثلات دکھانے لگتا ہے مایوسی اور نا امیدی ان تمثلات کو مجبور اور بے بس تصویروں کی شکل دے دیتی ہے یہ سب ارمان ہوتے ہیں جو مٹ چکے ہیں اور دل میں اتنی سکت نہیں ہوتی دل میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ تازہ ارمان ان کی جگہ لے سکیں آپ کے اس خواب سے دماغی کمزوری کا پتہ چلتا ہے مشورہ صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں ٹہلنا ٹہلنا آہستہ آہستہ قدم نہیں بلکہ تیز قدم کم سے کم آدھا گھنٹہ

کہ ایک دم میرے منہ سے موٹی موٹی سوئیوں کا گچھا نکلا اور میرا پورا منہ بھر گیا میں نے منہ نیچے لٹکا لیا کچھ سوئیاں پکی ہوئی رکھی ہیں ان میں سے تھوڑی سی لے کر منہ سے نکلے ہوئے سوئیوں کے گچھے پر ڈالیں اور ان پر شکر چھڑک کر پھر منہ میں اس گچھے کو ڈال لیا اور انگلی ڈال کر حلق کے اندر اتار دیا پھر اس وقت خود کو ایک پہاڑ پر پایا اور فوراً بارش شروع ہو گئی نوٹ میں یہ ہاپ دو دفعہ دیکھ چکا ہوں صبح اٹھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی چیز کے کھانے کی طرف بالکل رغبت نہیں ہوتی تمام دن اسی ہاپ کا خیال رکھتا ہے تعبیر ہاپ میں ایسی بیماری کی نشاندہی کی گئی ہے جو آنتوں سے تعلق رکھتی ہے ہاپ کے آہری حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غذا اعتدال میں نہ ہونے سے آنتوں کی ہنسی آنتوں کے حصے غیر معمولی ہو گئی ہیں اس ہاب کا دوبارہ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بیماری کا یہ سلسلہ جاری ہے صرف بیماری کی رویداد نہیں ہے بہرحال یہ صرف ماضی کی رویداد نہیں ہے باہر کیف مولج کے مشورے سے یہود خود غذا میں اعتدال سے صحت ہو سکتی ہے اگر علاج اور پرہیز صحیح نہیں ہوا تو اس بیماری دوسری شکایت پیدا ہونے کا امکان ہے ہاب مراقبہ کر کے لیٹ گیا لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور ہاں میں دیکھا کہ گھر والوں نے کرانے کے لیے دی میں نے کلئی گھر سے کہا کہ میں اپنے حال زاد بھائی کو لے کر ابھی آتا ہوں گھر گیا تو والدہ نے مجھے آم دیے اور کہا اپنی بھابھی کو لے آؤ میں بھابھی کے میکے گیا تو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ بھابھی بہت کمزور اور بیمار ہیں بھابھی کو آم دیے اور ان کے گھر چلنے کی درخواست اور ان سے گھر چلنے کی درخواست کی باہ بھی میرے ساتھ چلے آئیں پھر دیکھا میں نے ایک کھنڈیا لیے کہیں جا رہا ہوں اور میرے کپڑوں پر کالے داغ پڑ گئے ہیں تعبیر مٹھاس کی کثرت استعمال سے سودادی مرض پیدا ہوا اس کا مکمل علاج نہیں کرایا گیا کبھی وہ زور پکڑ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے آئندہ جب مرض نمایا ہو تو لگ کر مکمل علاج کرانا ضروری ہے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے مشورہ میں ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر ہوں میری عمر پینسٹھ سال ہے ہر روز ہر روز رات کو سونے سے پہلے پندرہ منٹ تک مراقبہ کرتا ہوں ہاں، آپ نے دیکھا کہ میرے لڑکے کی شادی اس کی بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری جگہ ہو رہی ہے اور لڑکے کی بیوی اپنے حامد کے ساتھ دوسری شادی کے سلسلے میں شریک ہے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ حلافی کی ہے آپ کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کریں ضمیر کی آواز کو سنیں ورنہ ذہنی حلفشار میں مبتلا ہو جائے گا ہاب رات مراقبے کے بعد سو گیا تو میں نے ہاب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے برابر والے گھر میں بہت تیز آگ لگی ہے اور یہ آگ پھیلتے ہی پھیلتے ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے اور گھر کا ایک حصہ اس کی زد میں آ گیا ہے میں بجائے آگ بجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آگ اور تیز ہو جائے میرے آگ تیز مت کرو ورنہ چھت گر جائے گی اور چھت کے اوپر رکھا ہوا سامان برباد ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا تعبیر یہ ہاب انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے خو دیکھنے والے صاحب کے لیے ضروری ہے رشتہ ایسے طرز عمل کا جو ان کو کاروبار میں پیش آیا ہے اور جن پر ان کا غلط اصرار ہے بغور مطالعہ کریں اور اپنی روش تبدیل کریں خاب میں اکثر مراقبہ کر کے سوتی ہوں ایک رات میں نے ہاب میں دیکھا کہ میری چار سالہ بچی ہے میری بھابھی کہہ رہی ہے کہ اس کو مارو یہ خوبصورت نہیں ہے ہاتھ پکڑ لیتی ہوں بھا بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتی ہے بعد میں اس کے بازو بھی کاٹ دیتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہوں تو اس کے بازو ٹھیک ہے ایک ہاتھ کٹ اور ایک ہاتھ میں تیسری انگلی اور صرف انگوٹھا ہے مجھے خوف آتا ہے اور کہتی ہوں کہ میں نے کتنا برا کیا کہ خود پاس بیٹھ کر اپنی دیے ہیں تعبیر غیبت بات بے بات غصہ کے نکوش ہاپ میں دکھائے گئے ہیں لاشور نے بہت سخت احتجاج کیا ہے لاشور کی رہنمائی قبول نہیں کی گئی تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی ہاب پچھلے ہفتے سے میں نے صبح فجر کے وقت مراقبہ شروع کر دیا ہے پرسوں رات ہاب میں دیکھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں راستے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو میرے جسم پر بہت سی چھری مارتے ہیں میں لہو لہان ہو جاتا ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھے کسی جگہ بند کر دیا جب انہوں نے مجھے چھری ماری میں نے بہت شور مچایا بہت رویا روتے وقت آنسو نہیں بہ رہے تھے جس جگہ ایک اور آدمی بھی تھا جو بچ گیا تھا دوسرے آدمی نے ایک خچر روا کیا وہ میرے ہاتھوں میں گوشت دیتا رہا پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنگل ہے اس میں ریچھ شیر چیتے اور کتے ہیں جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن میں بھاگ کر ان سے آگے نکل گیا اور ہوا میں اڑنے لگا جب زمین پر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے پیچھے کوئی جانور نہیں ہے لیکن جب میں ایک کانٹے دار درخت پر چڑھتا ہوں تو پیچھے بہت بڑا ریچھ آ جاتا ہے جو میرے دوبارہ نیچے اترنے کا انتظار کرتا ہے میں چوٹی پر چڑھتا ہوں تو مجھے ایک ہاتھی نظر آتا ہے دوبارہ زمین پر دیکھا تو ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا اس آدمی کو دیکھ کر ہاتھی بھاگ گیا لیکن ریچ کھڑا رہا میں نیچے اتر کر تیز دار لوہا کاٹنے والی چھری لے کر ریچھ پر مارنے لگتا ہوں تو وہ بھاگ آتا ہے اس کے بعد میں واپس ملتان آ جاتا ہوں تعبیر ہاو کے سارے ہاکے ذہنی انتشار عدم تحفظ کا احساس بے شمار الجھنے اور صحت کی خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے عمل میں آئی ہیں کہ صاحب خواب بہت زیادہ جذباتی ہیں زندگی میں توازن نہیں ہے کھانے پینے میں بے احتیاطی کی تصویریں سامنے آئی ہیں ہاب میں تقریباً روز باقاعدگی سے مراقبہ کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ناغا نہ ہو میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں دیکھا کہ رات کا وقت ہے آسمان ہلکا نیلے رنگ کا ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو سفید سفید ستارے نظر آتے ہیں ستاروں کے بیچ میں ایک بہت بڑا چاند ہے چاند کے قریب ایک چھوٹی سی پری ستاروں بھرے کپڑے پہنے موجود ہے اس کے سر پر ستاروں سے بنا ہوا تاج ہے اور ہاتھ میں سفید چھڑی ہے اس چھڑی کے اوپر بھی ستارے جڑے ہوئے ہیں ستارے جڑے ہوئے ہیں وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے تعبیر بچپن سے آپ کو سوچنے کی عادت ہے اس عادت کی وجہ سے آپ بہت زیادہ زود حص ہو گئی ہیں نتیجے میں آپ کے اوپر نہوش رہنے کی کیفیت مسلط رہتی ہے زندگی دکھوں کا بوجھ لگتی ہے طبیعت اور آساب جب بہت بوجھل ہونے لگیں تو اس نے آساب کے اوپر تھکان دور کرنے کے لیے آپ کو ہاپ میں سب کچھ دکھا دیا تاکہ طبیعت ہلکی ہو جائے ہاب میں جس قسم کی لاشوری تحریکات موجود ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہاب آپ نے کافی عرصے پہلے دیکھا تھا ہاپ میں مراقبے سے متعلق کوئی کیفیت نظر نہیں آئی ہاب جب سے مراقبہ شروع کرنا کرنا شروع کیا ہے میں ہاں میں مدرچہ ذیل اشکال بار بار دیکھتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں ڈر اور خوف مجھ پر مسلط نظرات مسلط ہو جاتی ہیں یہ شکلیں کبھی کبھی درخت کا روپ ڈھال لیتی ہیں تعبیر تینوں شکلیں ان قریبی دوستوں کے روپ ہیں جو شعر و شکر رہتے ہیں ملنا جلنا ان سے یا تو روز رہتا ہے یا ہفتہ میں کئی بار ان دوستوں کی تعداد چھ یا سات ہے تین دوست سیدھے سادھے اور مرجان مرنج ہیں جبکہ باقی تین یا چار دوست غلط مشورے دینے والے غلط راستوں پر ڈالنے والے اور خطرات میں مبتلا کرنے والے ہیں مشورے غلط مشورہ دینے والے لوگوں کی باتوں کو سمجھنا اور متنبع رہنا ضروری ہے ایسا نہیں کیا گیا تو خدا نہ حاصہ خطرہ پیش آ سکتا ہے نشاندہی مجھے مابرائی علوم سیکھنے سے بہت شغف ہے کافی عرصے سے رات کو مراقبہ کر کے سوتی ہوں میں نے چند دیکھے ہیں جن کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں ایک میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں کھڑی ہوں اور ہمارے کمرے کے نیچے تہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کتنی خوبصورت ہے دو دیکھا کہ میں اپنے اسکول میں کھڑی ہوں سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں ان کے دائیں بائیں بھی کوئی کھڑا ہے قریب ہی ایک بہت بڑی شمع جل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری موت کا وقت آ گیا ہے اور فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں میں رو رو کر کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی باتیں نہ کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑتی ہوں اور آپ کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں ساتھ میں وہ دونوں حضرات بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے تین شابان کے مہینے میں دیکھا کہ میں نہا کر اپنے گھر کے کوٹھے پر ٹہل رہی ہوں اچانک آسمان پر ایک بادل جو بالکل سفید ہے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے نہ صرف اس میں سے روشنی نکلتی ہے اور شمال کی طرف جو دیوار ہے اس پر پڑتی ہے اس روشنی سے دیوار پر بہت بڑے الفاظ میں کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے میں بار بار اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں پھر اپنی امی اور بہن کو آواز دیتی ہوں لیکن جب امی اور بہن آتی ہیں تو روشنی غائب ہو جاتی ہے چار ابھی کچھ دن پہلے میں نے ہاں میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور پورا چاند نکلا ہوا ہے ہم سب گھر والے اوپر چھت پر ہیں ہیں سب کہتے کہ چاند کی چاندنی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مجھے بھی چاند بہت اچھا لگا میں جیسے ہی چاند کی طرف ہاتھ کرتی ہوں چاند میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے تابیر آپ کے اندر بچپن سے روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت بیدار ہے قدرت آپ کی روحانی صلاحیتوں سے کام لے کر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں آپ سے کام لینا چاہتی ہے اور انشاءاللہ آپ حضور پاک کے مشن کو پھیلانے میں بہت بڑا کام انجام دیں گی مناسب ہے کسی روحانی انسان کو اپنا استاد منتخب کر لیں جو روحانی دنیا کے راستوں کے نشیب و فراز سے گزر چکا ہو میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنی محلوک کی خدمت کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنائیں آپ کے ذریعے ایک عالم میں رسول کا مشن پھیل جائے آمین یا رب العالمین ہابو کی تعبیر یہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے ہاب مراقبہ کرنے کے بعد سو گی ہاب میں دیکھا میرا شوہر ایک مرد اور ایک عورت ہم چاروں کہیں جا رہے ہیں وہ عورت ہمیں لے کر ریگستان میں پہنچی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوڑنا شروع کر دیا ہم گول گول چکر میں دوڑ رہے تھے اور جیسے جیسے دوڑ رہے تھے ریت کے اندر دھنستے جا رہے تھے پھر مجھے محسوس ہوا کہ صرف ہم دو نہیں بلکہ ہزاروں مرد عورتیں موجود ہیں سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور گردن تک ریت کے اندر ہیں لیکن پھر بھی دوڑ رہے ہیں اتنا سرور مل رہا ہے کہ بتا نہیں سکتی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہم ہانہ کا کے گر چکر لگا رہے ہیں اندھیرا بہت ہے لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر ہیں لیکن کون کون ہے اس کا پتہ نہیں چلا صرف حالہ کی موجودگی کا احساس ہے اتنے میں ایک سفید کبوتر آیا اور ہر طرف سفید روشنی پھیل گئی اندھیرے میں صرف وہ کبوتر چکر لگاتا ہوا نظر آ رہا تھا اتنے میں حالہ کی آواز آئی وہ کبوتر جو تمہارے ساتھ تھا تم کو پتہ ہے کون تھا میں نے پوچھا کون تھا تو کہنے لگی وہ حضرت مولانا محمد ذکریہ علیہ رحمۃ اللہ تھے بس اسی لمحے آنکھ کھل گئی چھ ماہ میں دوسری بار ان کو ہاپ میں دیکھا ہے پہلے ان کا مزار دیکھا تھا تعبیر حضرت مولانا ذکریہ رحم اللہ کتب ارشاد تھے آپ نے حضرت مولانا ذکریہ کی روح کو ہاتھ میں دیکھا ہے ان سے آپ کو یقیناً روحانی فیض ملے گا آپ ان کے لیے قرآن ہانی اور کھانا پکا کر اس سال ثواب کر دیں ہاں ایک میں نے رات سونے سے قبل اور صبح فجر کے وقت دونوں اوقات میں مراقبہ کرنا شروع کیا ہوا ہے ہاب میں دیکھا کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں جو بلندی کی طرف جا رہی ہیں اور بلندی پر کسی بزرگ کا مزار ہے اس کے کچھ عرصے بعد پھر دیکھا اس طرح سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اب میں تمام سیڑھیاں چڑھ گیا ہوں جب سیڑھیاں عبور کر لیں تو سامنے کسی بزرگ کا مزار تھا بڑا ہی رو پربر منظر تھا میں دربار میں جانا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھل گئی دو اس سے پہلے بہت پہلے دیکھا تھا کہ کچھ بزرگ ہستیاں ایک جیپ میں آسمان کی جانب سے نیچے اتر رہی ہیں ان کے چہرے نورانی تھے انہوں نے میری طرف دیکھا پھر نکل گئے پھر واپس آئے اور آسمان کی جانب جیپ ہی میں واپس چلے گئے تین دو تین سال پہلے میں کراچی میں تھا صبح فکر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر آ گیا اور آتے ہی سو گیا ہاں میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ پھنکارتے ہوئے آ رہا ہے میں نے جلدی سے اس پر ایک بہت بڑا ٹوکرا رکھ دیا ٹوکرا جو کہ شہتوت کی ٹہنی سے بنا ہوا تھا الٹتے ہی اندر سے بہت زیادہ روشنی کی کرنے پھوٹنے لگی تعبیر آپ کو علوم سے دلچسپی ہے ہے آپ آپ آپ کی روح نے کو بتایا کہ اگر دل جمعی کے ساتھ کوشش کریں تو بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے جس زمانے میں آپ نے سانپ اور ٹوکرے والا ہاپ دیکھا ہے اس زمانے میں آپ کے ٹونسلس خراب تھے اب بھی اگر گلا خراب ہو یا نزلہ کی شکایت ہو تو لاپرواہی نہ کریں پرہیز کے ساتھ پورا علاج کرائیں ٹانسلز جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور کھانے کے ساتھ یہ پیپ میدے میں چلی جاتی ہے جس کے نتیجے میں میدا خراب ہو جاتا ہے اور ہون سالے نہیں بنتا اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ مستقل ٹانسلز خراب رہنے سے پولیو بھی ہو جاتا ہے رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر زرد شعاؤں کا تیل ٹانسلز کا نہایت ہی مفید علاج ہے ہاب ہر روز سونے سے پہلے میں تصور شیخ کا مراقبہ کر کے سوتی ہوں ایک رات ہاپ میں دیکھا کہ حضرت قبلہ جناب مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں میں اتنی خوش ہوں کہ جی چاہتا ہے سارے شہر کو بتا دوں کہ مرشد قریب ہمارے گھر آئے ہیں چھت پر ایک گملے میں گلاب کا پودا لگا ہے جس کی شاہیں سارے صحن میں پھیلی ہوئی ہیں ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں پھر میں اپنی سب سہیلیوں کو بتاتی ہوں کہ مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں وہ سب ان کو ملنے آتی ہیں میری امی ان سے کہتی ہیں کہ میں ان کو کراچی بھیجوں گا وہ کہتے ہیں کہ ضرور آئیں ہمارے بندے اسٹیشن سے ہی نہیں لے آئیں گے ان بندوں کی نشانی وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے زیتون کا تیل اٹھایا اٹھایا ہوگا پھر میں مرشد کریم اور میری چھوٹی بہن ہم تینوں اپنی ایک رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں میں اس کے گھر جا کر زور سے کہتی ہوں دیکھو کون آیا ہے پھر وہ سب ہم تینوں سے ملتے ہیں پورا ہاپ دیکھنے کے بعد جب امی نے مجھے اٹھایا تو نماز کا وقت تھا پھر میں نے اٹھ کر نماز ادا کی تابعت ہاپ من و ان اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے دراصل آپ کی عقیدے نے آپ کی عقیدت نے حاب میں آپ کی باطنی نظر کھول دی ہے اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی روحانی ترقی عطا فرمائے آمین حاب مراقبہ کرنے کے بعد میں سو گیا اور ہاب میں دیکھا کہ ایک بڑے اور اونچے درخت پر دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے مامو جان سے کہا بندوق لے آئیے درخت پر دو شیر بیٹھے ہیں مامو بندوق تلاش کر ہی رہے تھے کہ درخت سے شیر اتر کر باغ میں چلے گئے دو حالہ زاد بہنیں باغ میں جانے لگی تو میں نے ان کو منع کیا مگر وہ میری بات سنی ان سنی کر کے باغ میں چلے گئیں ایک بہن کے اوپر شیر نے جس لگائی اور اس کا پیر اپنے منہ میں لے لیا لوگ جمع ہو گئے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ لڑکی کو شیر سے چھڑا لے میں تیزی کے ساتھ بڑھا اور لڑکی کو شیر کے منہ سے چھڑا لیا لڑکی مجھے احسان مند نظروں سے دیکھ رہی تھی میں اسے گود میں اٹھا کر کے گھر چھوڑاتا ہوں تعبیر انسان نیچر کے اجزاء کا مرکب ہے ان اجزاء میں ترتیب ہے اللہ ان کی تعداد کا تعین کر دیتا ہے الزی عالیہ کا فصوا و اللہ کا در فہدہ تحلیق میں توازن رکھا گیا ہے اور اقدار کے لیے راہیں متعین کر دی گئی ہیں اس زمن میں جنسی رجحانات بھی قدرت کا عطیہ ہیں ان کے تعمل کی راہ معین ہے قبل از وقت اس پر غور کرنا ان پر توجہ دینا محض فیل افس ہے بلکہ تزی وقت اور مضر حیات ہے جو چیز جس وقت جس طرح حالات کی مناسبت سے پیش آئے وہ قابل قبول ہونی چاہیے انسان خواہش کرنے کا حق ضرور رکھتا ہے لیکن دوسروں پر اپنی خواہش مسلط کرنے کا حق نہیں رکھتا یہی قرآن کا مسلک ہے اس بنا پر اقدار کا تعین کیا گیا ہے اس مسلک کے سامنے ہمیں باہر صورت سر تسلیمیں ہم کر دینا چاہیے ہاں آپ کے تمام مراقبہ کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا خواب میں دیکھا کہ آسمان پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے ان دونوں ناموں کے ارد گرد چاروں طرف پھولوں کی شکل اس طرح بنتی ہے جیسے چلتے ہوئے بادل مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک صاحب کھڑے ہیں میں نے ان سے کہا اگر حکومت یا عوام کی طرف سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی تو میں شہادت دوں گا کہ ہاں میں نے آسمان پر ان دونوں ناموں کو دیکھا ہے نوٹ میں خود کو اکثر ہاں میں نماز پڑھتے اور وضو کرتے دیکھتا ہوں تعبیر اور تجزیہ اللہ اور حضور کے اسماع مقدسہ کی تحریری بلندی پر دیکھنا سچے اور پرحلوس عقائد کی شبیہ ہیں دوسری طرف ان سے شگفتہ حاضری کا دوسری طرف ان سے شگفتہ حاضری کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو زندگی کے معاملات میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے نیک شگون ہیں ہاب میں گیارہویں جماعت کا طالب علم ہوں مجھے مراقبہ کرتے ہوئے تقریباً تین ماہ ہونے کو ہیں ایک رات عجیب و غریب ہاپ دیکھا جس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں ہاب کچھ اس طرح سے ہے اپنے استاد محترم سے تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہوں شام کا وقت ہے راستے میں میری نظر شمال مشرق کی طرف آسمان پر پڑتی ہے کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے رنگ برنگ چاند نمودار ہوئے ہیں ان سب پر فبی علا ربیبان لکھا ہوا ہے انہیں دیکھ کر میرا دل باغ باغ باغ ہو جاتا ہے استاد محترم کو یہ بات بتانے کے لیے واپس مڑتا ہوں جو ہی پیچھے مڑتا ہوں میری نظر جنوب مشرق پر آسمان پر موجود خوبصورت نیلے رنگ کے چاند پر پڑتی ہے جن پر لکھا ہوا ہے میں یہ دیکھتے ہی استاد صاحب کے گھر کی طرف دوڑتا ہوں ان کی حدمت میں حاضر ہو کر میں سب کچھ بتاتا ہوں وہ بھی یہ نظارہ دیکھنے میرے ساتھ آئے لیکن وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکے پھر میری آنکھ کھل گئی دل نے چاہا پھر سو جاؤں اور دوبارہ اس منظر سے لطف اندوز ہوں لیکن نیند نہیں آئی میں نے یہ حاب اپنے استاد محترم کو بتایا انہوں نے کہا کہ روشن مستقبل کی نشانی ہے برائے مہربانی کی تعبیر تعبیر قانون یہ ہے کہ حاب دیکھ کر جو تعبیر پہلے بیان کر دی جائے اس کے بعد دوسری تعبیر نہیں دینا چاہیے کیونکہ تعبیر سننے کے بعد لاشور پر ایک نقش مرتسم ہو جاتا ہے اب اس ہاب کی وہی تعبیر ہے جو کہ استاد محترم نے دی ہے سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاب کسی ایسے بندے سے بیان کیا جائے جو ہاب کی علم کی جزیات سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہو ہاب علم ہاب علم الدنی کا ایک باب ہے علم الدنی ایک ایسا علم نہیں ہے جو اقتصاب کے ذریعے حاصل ہو جائے یہ علم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکت سے گفٹ ہوتا ہے مستقبل سے متعلق خواب حاب مراقبے کے بعد سو گئی حاب میں دیکھا کہ میں اپنی نانی ماں کے گھر میں ہوں اور آسمان کو دیکھ رہی ہوں وہاں آسمان پر ستارے خوب روشن ہیں ایک ستارہ جو بہت روشن سر رنگ کا ہے میں اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں کہ اچانک وہ ٹوٹ کر میرے قدموں میں آ گرتا ہے سب حیران ہوتے ہیں پھر وہ ستارہ سرمئی رنگ کا پیالہ بن جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیالہ بہت مقدس اور پرانا ہے تعبیر ہاں مستقبل سے متعلق ہے ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی اور ننہال کے رشتے سے کوئی روحانی جسمانی و حال میں گر جلوہ گر ہو کر خاندانی عصمت کا موجب بنے گی خدا کرے کہ ہاب کے مطابق عمل ہو جائے اور خاندانی اختلافات آڑے نہ آئیں ہاب پچھلے ایک ماہ سے رات سونے سے قبل مراقبہ کر رہا ہوں اس دوران میں نے کئی ہاب دیکھے میرا ابا جی کے پاس سفید لباس میں ملبوس ایک شخص آیا نہایت خاموشی کے ساتھ الماری میں سے بہت سارے کاغذات نکالے اور جیب میں رکھ کر چلا گیا میرے والد نے بھی اس نوارس سے کوئی بات نہیں پوچھی اور ان کی آنکھ کھل گئی میں نے ہاں میں دیکھا کہ شہر سانگڑ میں نواب شاہ روڈ پر بہت بڑی مارکیٹ بن کر تیار ہو گئی ہے میں اس مارکیٹ کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں میری خواہش ہے کہ میں مارکیٹ کو اندر سے اوپر چڑھ کر دیکھوں اس کی خیال میں میری آنکھ کھل گئی صبح اٹھ کر اس سڑک پر گیا کہ مبادہ رات و رات عمارت بن گئی ہو مگر وہاں کوئی عمارت نہیں تھی تبیر و تجزیہ پہلے ہام میں کاغذ کے ٹکڑے آمدنی کے تمثلات ہیں جو انقریب خلاف امید حاصل ہونے والی ہے یہ رقم کافی بڑی ہوگی دوسرا ہاپ بھی اسی ہاف کا آدھا ہے جس کے جس کا مطلب ان ذرائع کا فراہم ہونا ہے جو مالی منفت کا باعث بنیں گے ہاں روز رات کو بقائدی سے مراقبہ کرتا ہوں گزشتہ راز مراقبہ کر کے سو گیا تو دیکھا کہ ہم چار دوست جہاز میں کہیں جا رہے ہیں جہاز کا کپتان میں ہوں یکا یک سمندر خشک ہو گیا اور ایک جزیرہ نما ٹیلے پر رک گیا ہم دوست حیران ہو رہے ہیں کہ اچانک خشکی کس طرح آگے اب جہاز کس طرح چلے گا ایک نے کہا بارش ہوگی پانی جمع ہو جائے گا اور پھر جہاز چلے گا تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے تیز ہوا چلنے لگی بادل آپس میں ٹکرائے اور آسمان نے بجلی چمکی اور پھر بارش ہونے لگی پانی اتنا برسا کہ خشک سمندر جل تھل ہو گیا اور میں وہاں سے جہاز نکال لایا تعبیر اور تجزیہ چار دوست تمثل ہیں کئی ارادوں کا جو ذہن میں مرکوز ہو گئے ہیں یہ ارادے کسی ایک مقصد سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ سب کو ایک ہی جہاز میں دیکھا گیا ہے ان ارادوں پر عمل پیرا ہونے میں شدید رکاوٹ پیش آئی اور مایوسی کی حد تک حالات دیگر ہو گئے پھر غیب سے مدد ہوئی اور حالات نسبتاً بہتر ہو گئے یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے حالات دیگر دو ہونے کی بعد غیب سے مدد ہوتی ہے بارش غیب کا استارہ ہے آخر میں ٹیلے پر سے جہاز کو چلا کر لے آنا منزل کی طرف سے راستے کھل جانے کا اشارہ ہے لطیف احساسات مراقبہ کرنے سے آدمی کے اندر ایسی روشنیاں اور لہروں کا ذہیرہ بڑھنے لگتے ہیں جو کشکل کی نفی کرتی ہیں ان روشنیوں کی بدولت طالب علم ایسی کیفیات سے گزرتا ہے جن میں شکل نہیں ہوتا مثلا مراقبہ کرتے ہوئے یا چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے وزن کا احساس ختم ہو جاتا ہے کبھی آدمی خود کو روشنیوں کا بنا ہوا دیکھتا ہے مراقبہ کرتے ہوئے بے وزنی کی کیفیت میں جسم معلق ہو جاتا ہے آدمی خود کو ہلا میں پرواز کرتے دیکھتا ہے کھلی اور بند آنکھوں سے مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آتی ہیں دماغ کے اندر روشنی کے جھماکے اسپارکس محسوس ہوتے ہیں جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے اور برقی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے روشنی کی تیزی اور ہجوم سے بعض اوقات جسم کو چھٹکے لگتے ہیں سکون اور اطمینان کا احساس گہرا ہو جاتا ہے غور و فکر کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے یہ اور اس طرح کی دوسری بے شمار کیفیات اور واردات روشنی کے نظام میں رنگینی اور رو ہوانی توانائی میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں مراقبے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو آنکھوں کے گوشوں میں دودھیا رنگ کی روشنی بھی کرتی ہے اس وقت یعنی مراقبہ کے دوران خیالات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں کبھی نیند ستاری ہو جاتی ہے کبھی صرف اللہ کا تصور ہوتا ہے مراقبے کے دوران اور بھی کئی رنگوں میں روشنی نظر آتی ہے مثلا نیلی سرخ سبز وغیرہ اور اگر خیالات کی یلگار زیادہ ہو جائے تو میں دل ہی دل میں یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہوں مراقبے کے بعد کئی حالتیں پیش آتی ہیں کبھی جسم بھاری کبھی بہت ہلکا ہو جاتا ہے کبھی بالکل احساس نہیں ہوتا کہاں ہے کیفیات مرتب ہوتی ہیں مراقبے کے دوران سرور انگیز لہریں دماغ کا احاطہ کرتی ہیں دماغ پر مدوشی چھا جاتی ہے اور اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے کبھی درمیان میں ہاپ جیسی کیفیات ہوتی رہتی ہیں ایک بار یوں ہوا کہ میں اڑتا ہوا اوپر اٹھ گیا گرد و پیش کی کچھ نہ رہی مراقبے کے دوران یوں گم ہونا چاہتا ہوں کہ سانس کی ناگوار گزرتی ہے اس دوران استاد محترم کا تصور بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی مراقبے کی حالت میں سو جاتا ہوں اور مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہوں یہ مناظر اس قدر حسین ہوتے ہیں کہ احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں بہرحال اس قسم کی کئی کیفیات ہوتی رہتی ہیں ہارون حمید لاہور مراقبے کے شروع میں سبزی مائل پیلی روشنی کا ایک نقطہ نظر آیا پھر چار پائی اور خود کو ہلتا ہوا محسوس کیا ذرا سی دیر کے لیے دائیں آنکھ کی طرف روشنی کا گول آنکھ نما چیز نظر آئی مراقبہ شروع کرتے ہی سروزنی اور کندھے قدرے بوجھل محسوس ہوئے جسم کا کھچاؤ اوپر کی طرف محسوس ہوا آنکھوں کے سامنے اندھیرے سائے نظر آئے ایک دفعہ ذرا سا سرخ رنگ نظر آیا کمر میں کچھ محسوس ہوتا ہوا سر کے پیچھے حصے تک آیا جسم میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی جیسے کسی چیز کی کشش میں آ گیا ہوں مصباح الدین مراقبہ تقریباً پندرہ منٹ تک کیا تصور فوراً قائم ہو گیا جسم کے تمام حصوں پر بارش کی بوندے گرتے محسوس ہونے لگی سر پر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش کی تیزی کے باعث گڑے پڑ رہے ہوں اس خیال میں اس قدر محب ہو گئی کہ جسم بے حص و حرکت محسوس ہو رہا تھا دیکھا کہ شمال کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے سے سفید روشنی آ رہی ہے یہ روشنی میرے جسم پر پڑ رہی ہے پھر آسمان سے روشنیوں کی بارش برسنے لگی اور یہ بارش میرے جسم کے داہنے حصے پر محسوس ہو رہی ہے ایک دم اس بارش کی رفتار بڑھی اور روشنیاں اس شدت سے مجھ پر گری کہ جسم میں جھٹکا محسوس ہوا فجر کی نماز کے بعد مراقبہ کیا دیکھا کہ میں مجسمہ نور ہوں اور میرے ارد گرد نور کے حالے ہد بہت بن گئے اور روشنی حارج ہونے لگی چنانچہ یہ میرے دو جسم ہیں ایک تو میں ہود ہوں جو کہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور دوسرا جو کہ پیکرے نور ہے اس کے علاوہ میں اپنے آپ میں چند تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی مجھے محاطب کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ اگر میں چاہوں کہ فلاں شخص مجھ سے آ کے ملے یا مجھے اس سے ملنا چاہیے تو وہ بغیر کوشش کے مجھے مل جاتا ہے یعنی راستہ گزرتے ہوئے اور بعض اوقات کسی کام کی غرض سے مل جاتا ہے تیسرے یہ کہ اگر کوئی خاص واقعہ ہونا ہو تو مجھے بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے محمد اسلم گوہر منگلا ڈیم ادراک مراقبے کی مسلسل مشق سے غنود کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے غنودگی تاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کے دوران وارد ہونے والی روشنی کو شعور برداشت نہیں کرتا اور اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے جب شعور نیند کی کیفیات سے مغلوب نہیں ہوتا اور ذہن یکسو رہتا ہے تو باطنی اطلاعات مصول ہونے لگتی ہیں طالب علم روحانی واردات و کیفیات کو ادراک کی سطح پر محسوس کرتا ہے ادراک ایسا خیال ہے جو لطیف ہونے کے باوجود حد و حال رکھتا ہے ذہن کی پرواز ان حد و حال کو چھو لیتی ہے مثلا جب کوئی شخص سیب کا نام لیتا ہے تو ذہن میں سیب کی تصویر ضرور آتی ہے یہ تصویری حد و حال اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ نگاہ ان کا مشاہدہ نہیں کرتی لیکن احساسات ان کا احاطہ کر لیتے ہیں بعض اوقات محفی اطلاعات آواز کی صورت میں موصول ہوتی ہیں آواز کی شدت زیادہ نہیں ہوتی لیکن آواز کسی حد تک اطلاع یا منظر کی تشریح کر دیتی ہے مراقبہ شروع کرتے ہی یکسوئی حاصل ہو گئی کانوں میں خیالات کی لہریں داخل ہوتے محسوس ہوئیں جیسے ہی کوئی صورت ذہن میں آتی ہے اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے محمد سلیم مراقبے کے دوران ایسا شور سنائی دیتا ہے جیسے سمندر کی بفری ہوئی موجیں ساحل سے ٹکرا کر شور مچا رہی ہوں کچھ دنوں کے بعد مراقبے کے دوران مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی یہ باتیں اس طرح سنائی نہیں دیتی جس طرح عام طور پر آوازیں ہم اپنے بلکہ ایسا ہوا کہ یہ آوازیں دماغ کے اندر سنائی دیں ایک روز مراقبے کے دوران کسی نے مجھے آواز دی تو میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں لیکن آواز دینے والا کہیں نہیں تھا میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ آواز باہر سے نہیں میرے باطن یعنی انر سے گونجی ہے آج مراقبے میں اتنا محو تھا کہ ایک دم میرے دہنے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں یک دم چونکا اور آنکھیں کھول دیں اور آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا میں پھر مراقبے میں چلا گیا اس کے بعد جیسے ہی جسم کا خیال آتا ایسا لگتا تھا جیسے جسم لرز رہا ہے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں پانی پیتا ہوں اس کے ذائقہ ہلکا میٹھا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے میرے اندر ذائقے کی حص میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے کبھی کبھی میرے گانوں میں سیٹیوں کی آواز بھی آتی تھی اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتام کو پہنچا مراقبہ کے بعد فجر کی نماز قائم کی نماز میں بے حد احساس غالب رہا مراقبہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے یا حیو یا قیوم کے الفاظ لطیفہ نفسی سے ادا ہو رہے ہیں مراقبہ میں مکمل طور پر یکسو ہو گیا پھر محسوس ہوا کہ میں میں اوپر اٹھتا جا رہا ہوں اور انتہائی بلندی پر پہنچ گیا ہوں ذہن میں اس وقت اللہ اکبر کی زبردست گونج تھی اتنی بلند اور تیز کہ بیان نہیں کر سکتا اس آواز سے طبیعت میں ہیبت تاری ہوگی خوف اور دہشت کی ملی جلی کیفیت میں بیت المقدس نظر آیا جہاں لوگ عبادت کر رہے تھے بیت المقدس کے گنبت کو دیکھنے لگا اسی دوران کسی نادیدہ محلوک نے میرے کانوں میں سرگوشی کی میں اس سرگوشی سے بے سدھ ہو گیا سرگوشی میں کہا گیا یہ کمال نہیں ہے کہ گنبت پر غور کیا جائے اصل حقیقت یہ ہے پیغمبروں کی ذات بابرکت پر تفکر کیا جائے اور ان کے پاس اللہ کے عطا کردہ علوم کے کون کون سے ہزانے ہیں نوع انسانی کا ہر فرد ان ہزانوں سے مستفید ہو سکتا ہے اس آواز کے ساتھ ہی میں بری طرح سے بے قرار ہو گیا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مراقبے کی کیفیت سے باہر آ گیا اس وقت جسم پسینے سے شرابور تھا ورود ایک اور گہرا ادراک گہرا ہو کر نگاہ بن جاتا ہے اور باطنی اطلاعات تصویری حد و حال میں نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں اس کیفیت کا نام ورد ہے ورد اس وقت شروع ہوتا ہے جب ذہنی یکسوئی کے ساتھ ساتھ غنودگی کا غلبہ کم سے کم ہو جائے ذہنی مرکزیت قائم ہوتے ہی باطنی نگاہ حرکت میں آ جاتی ہے یکا یک کوئی منظر نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے چونکہ شعور اس طرح دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا اس لیے وقفہ وقفہ سے ذہنی مرکزیت قائم ہوتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے دیکھے ہوئے مناظر میں سے کچھ یاد رہتے ہیں باقی بھول کے ہانے میں جا پڑتے ہیں رفتہ رفتہ آدمی ورد کی کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے اور مراقمے میں واردات و مشاہدات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا کبھی مشاہدات میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی خود کو واردات کا حصہ سمجھتا ہے مشاہدات میں ترتیب قائم ہونے لگتی ہے اور معنی اور محفوم ذہن پر منکشف ہو جاتے ہیں پہلے کی نسبت اس ہفتہ مراقبے کی کیفیات اچھی رہیں تصور گہرا قائم ہوا اور یکسوئی رہی ایک خاص بات یہ ہے کہ عبادت میں یکسوئی پیدا ہو گئی ہے آنکھیں ایک جگہ مرکوز ہوتی ہیں تو نظر جم جاتی ہے تصور اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور باطنی آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے عبادت کرتے وقت مقامات مقدسہ سامنے آ جاتے ہیں احساس کمتری سے بہت حد تک نجات مل گئی ہے خود اعتمادی اور یقین پیدا ہو گیا ہے آج سارا دن ذہن بالکل یکسو رہا جس طرف خیال جاتا ہے وہ چیز یا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے ذہن نے اسپیس کی اس حد تک نفی کر دی ہے کہ ساری زمین اور ہر ملک ہر شہر چند قدم کے فاصلے پر نظر آتا ہے کراچی لاہور وغیرہ سب سامنے نظر آتے ہیں ذہن میں ایک عجیب وسعت اور تیزی پیدا ہو گئی ہے احسان اللہ سوات براقبہ میں مختلف قسم کی اشیاء نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ گرمی کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر یہ سب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اس وقت سے مراقبے کا وقت کم کرنا پڑتا ہے مراقبے میں دیکھا کہ اپنے جسم سے کچھ دور ایک چمکدار روشنی سے بنا ہوا جسم ہے جو جو تصور میں گہرائی پیدا ہوتی گئی روشنیوں کے جسم کی چمک میں اضافہ ہوتا گیا دل بھی روشنی سے چمکتا ہوا نظر آیا میں محسوس کرتا رہا کہ میرے ماتھے پر کوئی خوبصورت آنکھ ہے دوران مراقبہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری پیشانی کی آنکھ روشن ہو گئی ہے اور میں اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں میں جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہوں ہر چیز مختلف رنگوں کا مجموعہ بن جاتی ہے وقار احمد مراقبے کے دوران ذہنی یکسوئی بڑھنے سے مادی جسم کا احساس نہ رہا اور جسم مثالی واضح ہونے لگا ایسا محسوس ہوا کہ جسم کے اندر کائنات موجود ہے اور کمر کی جڑ سے برقی رو مسلسل حارج ہو کر جسم میں گردش کر رہی ہے یکا یک ایک جھٹکا لگا اور جسم مسالی مادی سے اور جسم مسالی مادی جسم سے الگ ہو گیا دیکھا کہ سامنے بہت بڑا حلا ہے اور جسم لطیف لہروں کے دوش پر ہوا میں اڑ رہا ہے جسم مسالے سے ایک لہر شعا کی طرح نکل رہی ہے جس کی روشنی سے پہلے کام کرنے لگتی ہے سماعت کی حرکت میں آ جانے سے آدمی کو ورائے سوت آوازیں سنائی دیتی ہیں پہلے پہلے آواز کی صورت میں آتے ہیں پھر فضا میں ریکارڈ شدہ مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں بلاہر آدمی کے شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جدھر اس کی توجہ جاتی ہے اس سمت کے محفی معاملات اور مستقبل کے حالات آواز کے ذریعے سماعت میں داخل ہو جاتے ہیں جب بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو آواز کے ساتھ ساتھ نگاہ بھی کام کرنے لگتی ہے اور تصویری حد و حال نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں اس کیفیت کو کشف کہتے ہیں ابتدائی مرحلے میں کشف ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا یک یک کے کے ذریعے آواز وسیلے سے بالتصویری منظر کی معرفت کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے اور پھر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے مثال آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ذہن میں کسی دوست کا خیال آنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ دوست آ جاتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آواز کے یہ اطلاع ذہن میں وارد ہوتی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ دوست کی آمد کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کشفی صلاحیت جب ترقی کے مراحل طے کر کے شہوت بنتی ہے تو ارادے کے ساتھ عمل ہونے لگتا ہے اور آدمی کسی بات یا کسی واقعے کو ارادے کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے کشف کی کیفیت میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ظاہری اور باطنی حواس ایک ساتھ متحرک رہتے ہیں طالب علم کے ذہن میں اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیک وقت مادی اور روحانی دنیا کو دیکھ سکتا ہے اس کیفیت کے وارد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب مراقبہ کسی جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کرے البتہ یہ کیفیت احتیاری نہیں ہوتی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اچانک طاری ہو جاتی ہے اور ازہد ختم ہو جاتی ہے یہ حالت دن میں کئی بار بھی وارد ہو سکتی ہے اور بسا اوقات ہفتوں میں ایک مرتبہ بھی طاری نہیں ہوتی اس کیفیت کا نام الہام ہے وہی کی حقیقت سورہ آل عمران آیت نمبر 66 ترجمہ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وہی کرتے ہیں کہ ان کی آپ کی طرف ہم وہی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنی کل میں کون سرپرستی کرے گا ان میں سے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مذکورہ والا آیات کی روح سے وہی کی تعریف یہ ہوئی کہ وہی جانب اللہ ہوتی ہے وہی وہ نور ہے جس کے اندر غیب کی خبریں ہوتی ہیں یہ خبریں گزشتہ واقعات کی بھی ہو سکتی ہیں اور آئندہ آنے والے واقعات کے حاقع بھی ہو سکتے ہیں چنانچہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے واقعات اور آنے والے حالات دونوں ہی سے بہابر رکھا ہے اس کے علاوہ وہی کے اندر کسی بندے کا شعود شعور وار اس کے علاوہ وہی کے اندر کسی بندے کا شعور اور ارادہ کام نہیں کرتا بلکہ وہی کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا تفکر کام کرتا ہے سورہ عراف آیت نمبر دو سو تین ترجمہ اور جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کیوں نہ بنا لیا تم نے خود اسے فرمائیے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو وہی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں سورہ شعرا آیت نمبر اکاون اور آیت نمبر باون ترجمہ اور کسی بصر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست مگر وہی کے طور پر یا پس پردہ یا بھیجے کوئی پیغامبر اور وہ وہی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے بلا شبہ وہ اونچی جات ذات شان والا بہت دانا ہے اور اسی طرح ہم نے بزریہ وہی بھیجا آپ کی طرف ایک جاں فضا کلام اپنے حکم سے نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے بنا دیا اس کتاب کو نور ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندو سے اس آیت میں وہی کی تمام طرزوں کا بیان ہے وہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کہا ہے اللہ کا کلام اپنی محلوق پر مختلف ذرائع سے نازل ہوتا ہے وہی کے طور پر یا پسفردہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی کا نزول ہوا کوہی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا یہ طریقہ وہی وہ ہے جس کی پس پردہ یعنی حجاب بھی کہا گیا ہے ذات باری تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ تجلی حجاب بن گئی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو وہ نہ دیکھ سکے بلکہ صرف حجاب کو دیکھا اور حجاب کے ذریعے کلام الہی سنا پیغامبر کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی پیغمبرو تک پہنچائے گی پیغمبرو کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے مگر وہی کی ذیلی طرزیں کشف الہام اور الکا کی صورت میں باقی ہیں اسی کی طرف آیت بالا میں اشارہ ہے کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے یہاں بشر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے رسول یا پیغمبر کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا یعنی ایک عام بشر بھی وہی کی ذیلی طرزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کو حاصل کر سکتا ہے انہی ذیلی طرزوں میں کشف الہام اور القاع کے ساتھ ساتھ سچے خواب بھی شامل ہیں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے مکھی پر وحی کرنے کا بیان کیا ہے مکھی پر وحی بھی ناز مکھی پر وحی بھی وحی کی ذیلی میں سے ہے جو پیغمبران علیہ السلام کے طریقہ نزول وحی سے مختلف ہے نزولِ وحی کا وہ محسوس طریقہ جس طریقے سے پیغمبر ان پیغمبران علیہ السلام پر وحی نازل کی جاتی ہے پیغمبروں کے ساتھ ہی منقطع ہو چکا ہے مگر پیغمبروں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے حکم اور اس کے تفکر اور اس کی محلوک میں ضرور نازل ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا یہی وہی کی ذیلی طرزیں ہیں اللہ تعالیٰ نور ہے اس کا کلام بھی نور ہے اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے قریب ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا ادراک اپنی شوری ہوا سے نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا نور ہے اس نور کو جذب کرنے سے پہلے شعور میں سکت ہونا ضروری ہے شعوری سکت کی بنا پر ہی وہی کی مختلف طرز وجود میں آئی ہیں پیغمبران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی براہ راست تربیت یافتہ ہیں لہٰذا ان کے شعور میں اس قدر سکت تھی کہ وہ وہی کے انوار کو براہ راست اپنے لطیفہ قلبی کے اندر منتقل کرنے کی قوت رکھتے تھے روح کے تمام لطائف وہ مرکزیتیں ہیں جن کے مراکز میں روشنیاں ظہیرہ ہوتی ہیں لطیفہ قلبی اور نفسی کا دائرہ وہ ہے جس کے مرکز کے اندر دنیاوی روشنیاں ظہیرہ رہتی ہیں یہ یعنی نہیں نارمل حالت میں یہ مرکز مادی روشنی کو ظہیرہ کرتے ہیں مگر خاص حالتوں میں یہ مراکز نور اور تجلی کو جذب کرنے کی سکت بھی رکھتے ہیں ان کی سکت کو ارادے کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے جب تک نور جذب کرنے کی سکت پیدا نہیں ہوتی انوار منتقل نہیں ہوتے ایک بھرے ہوئے گلاس میں مزید پانی کی گنجائش نہیں ہوتی شور میں جو روشنیاں منتقل ہوتی ہیں وہ لاشعور سے آتی ہیں لاشعور روح کا ادراک ہے یہ ادراک نور اور تجلی میں کام کرتا ہے گویا روح انسانی کے پاس نظر کے تین لینس ہیں ایک نظر مادی دنیا میں کام کرتی ہے اور کائنات کے ان تینوں مقامات زونز میں عالمین آباد ہیں ہر زون میں اسماعی الہی کے نظام جاری اور ساری ہیں اسماء الہی کے تجلیوں کی معین مقداریں کائنات کے تمام نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں ہر زون میں تجلیوں کی مختلف مطلب ادارے کام کر رہی ہیں انہی مقداروں کے تعین سے کائناتی سسٹم قائم ہے اور کائناتی سسٹم فارمولوں سے مرکب ہے یہ فارمولے تجارے جا سکتے ہیں نور کے لینس سے ان فارمولوں سے بنی ہوئی اشیاء کی باطنی اشکال دیکھی جا سکتی ہیں اور مادی لینس سے شے کا ظاہر جسم سامنے آ جاتا ہے اس طرح ایک شے کا وجود تجلی نور اور مادی تینوں عالمین میں پایا جاتا ہے یعنی کائنات تین زون پر مشتمل ہے ایک زون ہر وقت ہماری نظر کے سامنے رہتا ہے جبکہ باقی دو زون نظر سے اوجل رہتے ہیں جو زون نظر سے اوجل رہتے ہیں وہ ہمارا لاشعور ہے لاشعور میں روح کی جو نظر کام کر رہی ہے اور روح کے پرتو کے جو ادراک کام کر رہے ہیں وہ ادراک مستقل شعور کو اطلاع دیتے رہتے ہیں روح کا ہر پرت اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرکت میں ہے چنانچہ اس حرکت کی اطلاع شعور سے شعور میں منتقل ہوتی رہتی ہے اسی کو غیب کی حبرے کہا گیا ہے تجلی کے پرت سے جو حبرے شعور میں منتقل ہوتی ہیں وہ وہی ہے براہ راست تفکر سے کائنات کی نزولی حیثیت کا روح کو اللہ تعالیٰ نے تحلیقی علوم عطا فرمائے ہیں تجلی سے گزرتی ہے تو روح کی فکر اسے تحلیقی شکل میں ڈھال دیتی صورت نور اور روشنی میں ہے ہوتی ہے اور پھر مادی جسم اختیار کر کے نظر کے سامنے آ جاتی ہے جب لاشعور شعور دونوں کی رفتار ایک ہو جاتی ہے یعنی روح کے تین و ادارے بیک وقت حرکت میں آ جاتے ہیں تو ان کے درمیانی فاصلہ ختم ہو جاتا ہے تجلیوں کا نزول براہ راست شعور میں ہونے لگتا ہے ایسی صورت میں تجلی کا شعور غالب آ جاتا ہے اللہ کا تفکر غالب اور بندی کا شعور مغلوب ہو جاتا ہے پیغمبرو کے اندر تجلی کا انتہائی لطیف ترین ادراک کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تفکر کو اپنی روح کے ادراک کے ذریعے جان لیتے ہیں ان کے اوپر روح کے لطیف حواس غالب آ جاتے ہیں اور مادی دنیا میں بھی وہ روح کے حواس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تجلی در حقیقت اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کا عکس ہے تجلی اللہ کا حجاب ہے اس حجاب کے بغیر کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا نہ ہی کسی بشر کی رسائی ممکن ہے کائنات اللہ کی تحلیق ہے روح کی نظر ہر شے کو تحلیقی صورت نہیں احتیار کرتی اس کا نام اور اس کی شناخت نہیں ہو سکتی روح ربی ہے انسان کی روح اللہ کے امر کو سارے عالمین میں پھیلانے والی ہے پہلے روح خود امر کی تجلیوں کی ماہیت حاصل کرتی ہے جیسے کمپیوٹر میں پروگرام فیڈ کیا جائے تو صورت دے کر اسکرین پر نشر کر دیتی ہے پروگرام جو کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے وہ محض نمبر اور الفاظ یعنی فارمولے کی شکل میں ہوتا ہے اس فارمولے کو کمپیوٹر کی اندرونی مشین تحلیقی صورت اور پھر یہ کہ صورت اسکرین پر ظاہر ہو جاتی ہے اس طرح ایک پوری شے اپنی مکمل شکل و صورت کے ساتھ پہچانی جاتی ہے اللہ کی جانب جانب سے جو تجلیاں روح پر نازل ہوتی ہیں اسے روح میں تجلی کا دائرہ اپنے ہے یہ تجلیاں اللہ کے تفکر کی متعین مقداریں ہیں مقدار کائنات کا کوئی نہ کوئی فارمولہ ہے روح میں اس فارمولے کی ماہیت ظاہر ہو جاتی ہے یعنی تحلیق کا باطن سامنے آ جاتا ہے اس میں اسماء اللہ کی روشنیوں اور ان کی حرکات و نظام کی مکمل تفصیل ہے اور پھر روشنیوں کے دائرے میں شے کا جسم تحلیق ہوتا ہے یہ جسم اپنے اندر فیڈ کیے ہوئے پروگرام کے مطابق اپنی حرکات اور افعال سر انجام دیتا ہے وہی کی حقیقت یہ ہے کہ شعور میں براہ راست وہ تجلیاں نزول کرتی ہیں جو تجلیاں اللہ کی جانب سے روح میں نازل ہوتی ہیں روح ان تجلیوں کو اپنے اندر شعور میں منتقل کر دیتی ہے اور شعور ان تجلیات کے اندر تفکر کے ذریعے معنی پہناتا ہے وہی کے نزول کے وقت شعور کی رفتار شعور کے برابر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہی کے کلام میں دنیاوی خیال کی روشنی شامل نہیں ہوتی پیغمران علیہ السلام کے بعد اگرچہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے مگر علوم نبوت کے انوار دنیا میں موجود ہیں اللہ کا کلام آسمانی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں جب بھی کوئی بندہ پیغمبروں کی سنت پر چل کر ان کی عمل کرتا ہے ان علوم کے انوار اس کی روح میں ظہیرہ ہو جاتے ہیں پر وہی نازل کر کے ان کے شعور کو اس حد تک بیدار کر دیا ہے کہ وہ اپنی روح کی حرکات کو پہچان سکیں پہچان گئے اور اپنی ذات کے ذریعے سے اللہ کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کر لیا پیغمبرو جو کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے اندر پیغمبرو کا تفکر پیدا ہو جاتا ہے اور پیغمبرو کے وسیلے سے انہیں اللہ کے علوم حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ کائناتی سسٹم کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں کشف مراقبہ کی نشست میں آنکھیں بند کی تو روشنی کے جھماکے ہونے لگے اور مختلف چیزیں نظر آنے لگی میں نے کئی قریبی رشتہ داروں کی آوازیں سنی آوازیں اتنی واضح تھیں کہ ایک دفعہ بات کا جواب زبان سے ادا ہو گیا مراقبے کے آہر میں خود کو اپنے اندر سے نکلتے اور چھت کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور چھت کی طرف دیکھنے لگا میں نے کھیولے کو چند سیکنڈ کے لیے چھت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا

ہونے والی جمبش بھی ناگوار گزری مراقبے میں ایک دوست کا خیال آیا تو یوں لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہے میں ان کو واضح طور پر دیکھ رہا تھا ذہن میں رشتہ داروں کا خیال آیا اور ان کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی اگلے روز میں نے ان رشتہ داروں سے معلوم کر لیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ وہ گزشتہ شب یہی باتیں کر رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو محسوس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کر رہے ہیں بالکل پیچھے سب میں کھڑی ہوں میرے دائیں جانب حضور کلندر بابا اولیا اور بائیں جانب بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیم دوسرے مذاہب کے برگزیدہ لوگ بھی صفوں میں موجود ہیں

آپ کا روح انور نہایت ہی روشن اور تابناک دکھائی دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنیوں سے آپ کے اطراف میں نور کا ایک حالہ دکھائی دیا میں بالکل آپ کے پیچھے تھی اس لیے آپ کی روشنی براہ راست میرے اوپر پڑ رہی تھی میری تمام توجہ آپ کی جانب تھی آپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں کھڑے ہوئے باقی حضرات کی شکل و صورت میں نہ دیکھ سکے میں نے دیکھا کہ میں تجلیوں سے بنی ہوئی ہوں میرا جسم بہت روشن ہے اور میں ایک ایسی فضا میں بیٹھی ہوں جہاں چاروں طرف روشنی کے سوا اور کچھ نہیں ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس نورانی فضا میں بالکل مراقبے سی کیفیت میں بیٹھی ہوں میں بالکل ساکت تھی اور میری کھلی ہوئی نظروں کے سامنے فضا میں جمی ہوئی تھی ذہن بالکل کورے کاغذ کی طرح حالی اور ساکت تھا اب ایسا دکھائی دیا جیسے نظر کے سامنے سے ایک انتہائی تیز روشنی آئی اور میری پیشانی میں داخل ہو گئی حوالہ سیدہ خاتون رات کے سوا آٹھ بجے میں اپنے فرنٹ روم میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرے سامنے والی دیوار پر ایک دودیا روشنی کا تقریباً ڈیڑھ فٹ قطر کتر کا دائرہ نمودار ہوا جو ایک طرف سے شروع ہو کر چلتا ہوا دوسرے سرے پر پہنچ کر واپس آ جاتا پھر نئے سرے سے اس ہی جگہ پر نمودار ہوتا جہاں سے کے پہلے شروع ہوا تھا کمرے میں ٹیوب لائٹ روشن تھی مگر اس حالے کی روشنی ٹیوب لائٹ کی روشنی سے بھی زیادہ تھی یہ سلسلہ کوئی دس منٹ جاری رہا اچانک اس روشنی کے فوراً ایک شکل نمودار ہوئی یہ شکل سابقہ لائٹ سے زیادہ روشن تھی یہ شکل تقریباً پانچ یا منٹ تک سامنے رہی میں ٹکٹکی باندھے بالکل ساکت اور مبہوت سی ہو کر اس نورانی شکل کو دیکھتی رہی مجھے دنیا اور مافیا کا کوئی ہوش نہیں تھا جب یہ نورانی شکل نظروں سے اوجل ہو گئی تو میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور دماغ میں آیا کہ یہ تو حضور کلندر بابا اولیا تھے نورانی صورت کا پوز وہی تھا جو کہ حضور سرکار کلندر بابا کا ہے فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتی دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہوگی کہ بس یوں لگتا تھا باہر نکل آئے گی ریحانہ اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک جسم نکل رہا ہے پھر وہ جسم کھڑکی سے ہوتا ہوا آسمان کی بلندیوں میں جانے لگا جسم کے اوپر سفید نوری لباس تھا پوری فضا بھی سفید دھویں سے بری ہوئی تھی اس نورانی جسم نے سات راستوں کو عبور کیا جیسے وہ جیسے وہ جسم اوپر جاتا رہا منظر نہایت دلکش ہر طرف سفید روشنی پھیلی ہوئی ہے وہ جسم کچھ پریشان سا ہے اتنے میں اس روشن جسم نے منہ پر اٹھایا تو آواز آئی اللہ تمہاری مدد کرے گا جب یہ آواز میرے روحانی جسم نے سنی تو میرے مادی وجود پر لرزہ تاری ہو گیا دل دھڑکنے لگا پھر اللہ اکبر کی آواز آئی اور میں جھک گیا پھر سجدہ کیا دل چاہا کہ زندگی بھر سجدے میں پڑا رہوں میں نے دیکھا کہ بہت سے فرشتے ہاتھ باندھے بڑے ادب سے دو کتاروں میں کھڑے ہیں جن کا منہ ایک دوسرے کی طرف ہے ان کے درمیان پانچ یا چھ فٹ کا فاصلہ ہے میرا روحانی جسم اس درمیانی جگہ آ گیا سامنے جیسے ہی نگاہ اٹھی میرے اوپر کف کپ تاری ہوگی مراقبہ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں تو چند لمحے بعد محسوس ہوا کہ میں اپنے پوس کے جسم سے باہر آ گیا ہوں اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہوں جیسے ہی کیفیت ہوئی تو دل ہی دل میں دروشری پڑھنا شروع کر دیا جس مجاق کو محسوس ہوا کہ جالی مبارک کے اندر سے ٹھنڈی روشنی نکل کر مجھ پر پڑ رہی ہے پھر دیکھا کہ میں ہانہ کعبہ میں ہوں ہانہ کعبہ سے چند ہی لمحوں میں آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی راستے میں مختلف لوگ نظر آئے بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں رفتہ رفتہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہوں جہاں سے آگے جانے کی سمت راستہ نہیں ہے یہاں فرشتوں کی کتاریں نظر آتی ہیں اس کیفیت کو زیادہ در برداشت نہیں کر سکا پھر دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں محسوس ہوا میرا وجود سارے کمرے پر محیط ہے اور مراقبہ ختم کر دیتا ہوں مغرب سے جنوب کی طرف روشنیوں کا یہ وجود سفر کر رہا ہے میں گھر کے سامنے آ کر رک جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ میں خود ہی ہوں زیادہ توجہ سے دیکھتا ہوں تو پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک کے حیالات ویڈیو فلم کی طرح نظر آتے ہیں جن میں تلخ یادیں خوشی اچھائیاں برائیاں سب موجود ہیں زیادہ توجہ کرتا ہوں تو مستقبل کی باتیں بھی نظر آتی ہیں کچھ باتیں صاف سمجھ لیتا ہوں کچھ زیادہ واضح نہیں ہوتی اس مثالی وجود کو دیکھتا ہوں کہ نور کے تاروں سے آسمان کے اوپر کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا ہوں لیکن اس چیز کو زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتا پھر مراقبہ ختم کر دیتا ہوں علی اصغر دیکھتی ہوں کہ مرشد کریم حضور بابا جی میرے ساتھ ہیں فرماتے ہیں آؤ تمہیں آسمانوں کی سیر کراتے ہیں ہم اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں ہمارا جسم بہت ہی ہلکا پرندے کی مانند ہے ہم اٹھتے ہوئے آسمانوں میں داخل ہو جاتے ہیں آسمانوں کے اندر ہم تیز روشنی کے بادل سے گزرتے ہیں پھر ایک شفاف فضا آ جاتی ہے جس میں نیچے بہت ہی صاف دکھائی دیتا ہے نیچے زمین پر شہر آباد ہے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے دکھائی دیے یہ علاقہ بہت ہی سرسبز ہے بہت بڑے بڑے شفاف دریا بہ رہے تھے دریاؤں کے کنارے کنارے لوگوں نے کاشتکاری کی ہوئی تھی اور پھل اور سبزیاں لگائی ہوئی تھیں یہ سب کو دیکھ کر ہم پھر اوپر کی جانب اڑنے لگے پھر روشنیوں کے بادل کے اندر سے ہمارا گزر ہوا اور ہم ایک شفاف فضا میں آ گئے جس کے اندر دور دور تک نظر پہنچ جاتی تھی اور بہت صاف دکھائی دیتا تھا جگہ جگہ بستیاں اور وادیاں نظر آتی تھیں ہم اسی روشنیوں اور نود کے بادل سے گزر کر ایک شفاف فضا میں داخل ہو جاتے ہیں ہر روشنی اور نور کے بادل سے گزر احساس ہوتا تھا کہ یہ آسمان کی سرحد ہے میں نے مرشد کریم سے کہا کہ بابا جی میں تو سمجھتی تھی کہ وہ آسمانوں کے درمیان دو آسمانوں کے درمیان ایسا پردہ ہوگا جو لوہے یا سٹیل کا ہوگا اندر بغیر اجازت کوئی داخل نہ ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی چو کر سکے گا مگر یہاں تو صرف روشنیاں ہیں اور روشنی کے اندر سے تو بڑی آسانی سے گزرا جا سکتا ہے یہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے مرشد کریم بابا جی نے فرمایا آسمان انسان کی حد نظر ہے جب شعور لا شعور کی فضاؤں میں داخل ہوتا ہے تو شعور کی بنائی آہستہ ہے اور انسان کی باطنی نظر لا شعور یا غیب کے عالمین میں دیکھتی ہے غیب کے عالمین کو دیکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر ہر آسمان کی حدود میں جو عالمین آباد ہیں وہاں اللہ کی مختلف صفات کی روشنیاں کام کر رہی ہیں شعور کی نظر اس لیے آسمان کی حدود کو پار نہیں کر سکتی کیونکہ شعور اسماع الہی کے علوم اور ان کے قوانین سے واقف ہو جاتا ہے وہ اپنے ارادے اور شعور کے ساتھ لاشور کے اندر کو لاشور کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے غیب کی دنیا کا مشاہدہ اپنی باطنی نظر کے ساتھ کر لیتا ہے ہر آسمان کی سطح اسماع الٰہی کی ان روشنیوں سے بنی ہے جن کی روشنی یا شعائیں اس میں داخل ہو کر کی تحقیق کرتی ہیں آسمان کی سطح پر اسماعی الہی کی روشنیاں جمع ہونے کی وجہ سے نظر ان روشنیوں کے پار دیکھنے سے معذور رہتی ہے مگر جب بندہ اللہ کی ذات اور صفات میں تفکر کرتا ہے تو اسماع الہی کی یہ روشنیاں ان کے اندر جذب ہونے لگتی ہیں اور یہ روشنیاں خود اپنا تعارف بندے سے کراتی ہیں اس طرح روشنی سے واقف ہو جاتا ہے شعور کا واقف ہونا ہی شعور کا دیکھنا ہے اس دنیا میں بندہ جس حد تک اسماع الہی کے علوم سیکھتا جاتا ہے جاتی ہیں اور مرنے کے بعد بندے کا اعراف انہی حدود کے اندر قائم ہوتا ہے یعنی مرنے کے بعد بندہ اپنی ظاہری حواس کے ساتھ اور ظاہری نظر کے ساتھ ان عالمین میں رہتا ہے مرشد کریم بابا جی کی زبانی یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا بابا جی ان عالمین میں داخل ہونے اور ان کو دیکھنے اور ان کو سیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں ہی ان کے متعلق علم حاصل کرے بابا جی نے فرمایا کہ صرف علم حاصل کرنا یا صرف جاننا ہی ضروری نہیں اسماء الہی کی صفات جب تک بندے کے اندر پیدا نہ ہو جائے تب تک بندہ ان عالمین میں داخل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں تاکہ بندہ ایک ایک آسمان پر کام کرنے والی روشنیوں کے تمام علوم آہستہ آہستہ سیکھتا جائے اور دھیرے دھیرے اس کا شعور ان روشنیوں کو بدتری جذب کرتا جائے ہر آسمان شعور کی نشو کے مدارج ہیں ہر آسمان شعور کے مختلف سپیڈ کو ظاہر کرتا ہے یعنی شعور کے اندر موجود ہواس جب اس رفتار سے حرکت کرنے لگتے ہیں جو رفتار آسمانوں کے اندر بسنے والے عالمین بھی کام کر رہی ہیں اور ان آسمانوں کے عالمین میں جو محلوق آباد ہے بندے کے حواس اس رفتار سے اس محلوق کے اندر کام کرنے والے حواس کے برابر ہو جاتی ہے تب بندہ اس آسمان میں داخل ہو کر وہاں کے عالمین کی سیر کرتا ہے اور وہاں کے علوم حاصل کرتا ہے مرنے کے بعد جس عالم میں روحیں منتقل کی جاتی ہیں وہ عالم اعراف ہے مراقبے میں دیکھتی ہوں کہ مرشد کریم بابا جی کا ہاتھ میرے سر پر چھتری کی طرح رکھا ہے اور آپ کی انگلیوں سے نور کی دھاریں نکل کر میرے ذہن کے اندر جذب ہو رہی ہیں جس سے سارا دماغ اندر باہر سے روشن ہو گیا ہے اور میں فضاب میں پرندے کی طرح اڑنے لگی مگر اس اڑان کے دوران میں بابا جی کا ہاتھ چھتری کی طرح اپنے سر پر دیکھتی رہی اڑتے ہوئے سارا وقت میں دل ہی دل میں اللہ کی حمد و سنا اور شکر اور ذکر کرتی رہی ساتھ ساتھ نیچے بھی دیکھتی رہی کہ کن کن مقامات سے گزر رہی ہوں نیچے دیکھتی گئی تو عراف کی زمین دکھائی دی میں نے سوچا چلو اس کی سیر کرتے ہیں میں اس زمین پر نیچے اتر آئی نیچے اترتے ہی میں گھومنے پھرنے کی نیت سے سڑکوں پر چلنے لگی بڑا خوبصورت شہر تھا جگہ جگہ باغات تھے نہریں تھیں اور موسم بے حد حسین تھا میرا دل برابر اللہ کا ذکر اور شکر کر رہا تھا اس دوران ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے اتنے خوبصورت موسم اور قدرت کی اتنی رنگینیوں کے باوجود بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں مبہوس تھے اندر نظر گئی تو دیکھا کہ سارے لوگ الگ الگ کمروں میں گردن جگائے غم سے نڈال بیٹھے ہیں جیسے ان کے اندر اتنی سکت بھی نہیں کہ وہ کم سے کم گردن ہی اٹھا کر خوبصورت ماحول کا نظارہ کر سکیں تاکہ ان کے دل خوش ہوں مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب لوگ دنیا کی یاد میں بے حال ہیں ذہن میں آیا اللہ نے تو انہیں نہیں روکا کہ تم فطرت کے نحسین حسین مناظر سے لطف اندوز نہ ہو ان لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو ان کوٹری میں بند کر لیا ہے اگر یہ لوگ دو قدم باہر چلے آئیں تو کھلی فضائیں ان کے سارے غم دو دے اور ان کے اندر صحت مند خوشیاں بھر دے کچھ لوگ جانے پہچانے دکھائی دیے میں نے انہیں سمجھایا اور باہر آنے پر آمادہ کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے آگے چلی تو دیکھتی ہوں کہ بہت ماڈرن بستی تھی بڑی سی خوبصورت محل کوٹھیاں اور محل نما کوٹھیاں ہیں ان کوٹھیوں کے ڈیزائن جیومیٹری کے ڈیزائن پر تھے اور بہت ہلکے ہلکے رنگوں کے پینٹ مکانوں پر تھے اور بہت ہی بھلے لگتے تھے اتنے میں ایک جانا پہچانا آدمی نظر آیا اس کا انتقال چند دن پہلے ہوا تھا وہ مجھ سے مل کر بہت ہوش ہوا آنٹی آپ یہاں کیا اس نے بہت ہی خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا مجھے بھی اس سے مل کر بہت ہوشی ہوئی میں نے کہا میں تو عراف کے ایسے کونے میں جا نکلی تھی کہ جس کو دیکھ کر خوشی کی بجائے رنج و ملال ہوا ہے اچھا ہوا تو مل گئے کہنے لگا آئیے آنٹی میں آپ کو سیر کراتا ہوں پہلے میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا مجھے اس نے بتایا کہ گاڑی ہم نے ڈیزائن کی ہے یہ فلائنگ ساسر کی طرح گاڑی تھی بڑی ہی خوبصورت اس میں بیٹھے تو نہ تو اسٹیئرنگ ویل نہ گیئر کچھ بھی نہ تھا صرف لفٹ کی طرف اوپر نیچے جانے آنے کے لیے چند بٹن لگے ہوئے تھے میں نے کہا یہ چلے گی کیسے آنٹی بس آپ کو جہاں جانا ہے اس کا خیال دل میں لے آئیے اس بٹن نما جگہ پر لائٹ جل جائے گی پھر یہ گاڑی خود بہد اس جگہ پہنچا دے گی اور ایسا ہی ہوا اس نے خیال کیا لائٹ جلی اور گاڑی تیز رفتاری سے چل پڑی بہت خوبصورت سفید محل کے سامنے رکی اس کا ڈیزائن اس کا ڈیزائن بھی جو کے مسلس چکور وغیرہ قسم کے زاویوں پر بنا تھا مگر دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا تھا اس نے مجھے گھر کی سیر کرائی وہاں کی گاڑیاں دکھائیں بہت ماڈرن چیزیں تھیں اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کے لوگوں کے دماغ بہت تیز ہیں دنیا والے یہاں سے بہت پیچھے ہیں مگر یہاں بھی کچھ بستیاں ایسی تھیں جہاں پر لوگ ابتدائی حالت میں زندگی گزار رہے تھے مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے اوپر اللہ کے علوم کے دروازے بند کر دیتے ہیں وہ یہاں آ کر اور بھی زیادہ مفلوق الحال زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی نارمل زندگی یہاں کی نارمل رفتار ہماری دنیا سے کم از کم دس ہزار گنا تک ہے ذہن کی رفتار سوائے علم کے اور کسی شے سے نہیں بڑھ سکتی اور ذہن کی رفتار جتنی تیز ہوگی عمل کی رفتار بھی اسی مناسبت سے ہوتی ہے پھر ایسی تیز رفتار زندگی میں معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ذہن کا اسی تناسب کو احتیار کرنا ضروری ہے ورنہ انسان اپنی تنہائی کی کوٹری میں بند ہو جاتا ہے اور اپنے حال پر خود اس کی ذات کے سوا ترس کھانے والا کوئی نہیں ملتا یہ سب دیکھ کر میں نے اللہ کا حد شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسے علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی بیگم عبد الحفیظ بٹ سیر انسان کی روح میں ایک روشنی ایسی ہے جو اپنی پستوں کے لحاظ سے ہی حدوں تک پھیلی ہوئی ہے اگر اس لامتنا ہی روشنی کی حد بندی کرنا چاہیں تو پوری کائنات کو اسلام محدود روشنی میں مقید تسلیم کرنا پڑے گا یہ روشنی موجودات کی ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے اس کے احاطے سے باہر کسی وہم خیال یا تصور کا نکل جانا ممکن نہیں روشنی کے اس دائرے میں جو کچھ واقع ہوا تھا یا بحالت موجود وقوع میں ہے یا آئندہ ہوگا وہ سب ذات انسانی کی نگاہ کے بالمقابل ہے اس روشنی کی ایک شعا کا نام باسرا دیکھنے کی قوت ہے یہ شعا کائنات کے پورے دائرے میں دور کرتی رہتی ہے دور کرتی رہتی ہے یوں کہنا چاہیے کہ تمام کائنات ایک دائرہ ہے اور یہ روشنی ایک چراغ ہے اس چراغ کے لوگ کا نام باسرا ہے جہاں اس چراغ کے لوگ کا عکس پڑتا ہے وہاں ارد گرد اور قرب و جوار کو چراغ اور قرب و جوار کو چراغ کو دیکھ لیتی ہے اس چراغ کے لوگ میں جس قدر روشنیاں ہیں ان میں درجہ بندی ہے کہیں لو کی روشنی بہت ہلکی کہیں ہلکی کہیں تیز اور کہیں بہت تیز پڑتی ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا تواہم پیدا ہوتا ہے تواہم لطیف ترین خیال کو کہتے ہیں جو صرف ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کیا جاتا ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا خیال رونما ہوتا ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا تصور قدر نمایاں ہو جاتا ہے جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں تک ہماری نگاہ پہنچ کر ان کو دیکھ لیتی ہے وہم حیال اور تصور کی صورت میں کوئی چیز انسانی نگاہ پر واضح نہیں ہوتی اور نگاہ اس چیز کی تفصیل کو نہیں سمجھ سکتی اگر کسی طرح نگاہ کا دائرہ بڑھتا جائے تو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جن سے نگاہ وہم حیال اور تصور کی صورت میں روشناس ہے شہود کسی روشنی تک ہاں وہ بہت ہلکی ہو یا تیز ہو نگاہ کے پہنچ جانے کا نام ہے شہود ایسی صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی کو نگاہ میں منتقل کر دیتی ہے تاکہ ان چیزوں کو جو اب تک محض توہم تھی حد و حال شکل و صورت رنگ و روپ کی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے روح کی طاقت جس کا نام شہود ہے وہم کو خیال کو یا تصور تک کو نگاہ میں لاتی ہے اور اس کی جزیات کی نگاہ پر منکشف کر دیتی ہے نہ صرف ان کی جزیات کو نگاہ پر منکشف کر دیتی ہے شہود میں روح کا کے نظام بے حد تیز ہوتا ہے جو اس میں روشنی کا ذہیرہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس روشنی میں غیب کے نکوش نظر آنے لگتے ہیں یہ مرحلہ شہود کا پہلا مرحلہ ہے اس مرحلے میں سارے اعمال باصرا یا نگاہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی صاحب شہود غیب کے معاملات کو خدوحال میں دیکھتا ہے قوت بصارت کے بعد شہود کا دوسرا مرحلہ سماعت کا حرکت میں آنا ہے اس مرحلے میں کسی زیر روح کے اندر کے خیالات آواز کی صورت میں صاحب شہود کی سماعت تک پہنچنے لگتے ہیں شہود کا تیسرا اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ صاحب شہود کسی چیز کو ہاں اس کا فاصلہ لاکھوں برس کے برابر ہو سونگ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی طویل شب بیداری کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کو آسمان میں چلتے پھرتے دیکھتا تھا اور میں انہیں اکثر فرشتوں کو آسمان میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم شب بیداری کو قائم رکھتے تو فرشتے تم سے مسافہ کرتے دور رسالت کے اس واقعے میں شہود کے مدارج کا تذکرہ موجود ہے فرشتوں کا مشاہدہ باسرا سے تعلق رکھتا ہے اور مسافہ کرنا لمس کی قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو باسرا کے بعد بیدار ہوتی ہیں شہود کے مدارج میں ایک کیفیت وہ ہے کہ جب جسم اور روح کی واردات و کیفیات ایک ہی نکتہ میں سمٹ آتی ہیں اور جسم روح کے حکم کو قبول کر لیتا ہے اولیاء اللہ کے حالات میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں مثلا ایک قریبی شناسا نے حضرت معروف کرہی کے جسم پر ایک نشان دے کر پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان موجود نہیں تھا آج کیسے پڑ گیا حضرت معروف کرہی نے فرمایا کہ کل رات میں حالت نماز میں تھا کہ ذہن ہانہ کعبہ کی طرف چلا گیا میں ہانہ کعبہ پہنچ گیا اور طواف کے بعد جب چاہ زمزم کے قریب پہنچا تو میرا پیر پھسل گیا اور میں گر پڑا مجھے چوٹ لگی اور یہ اسی کا نشان ہے اسی طرح ایک بار اپنے مرشد کریم عبدال عبدال حق حضور کلندر بابیا بابا اولیاء کے جسم پر

تو روحانی طالب علم غیبی دنیا کی سیر اس طرح کرتا ہے کہ وہ غیب کی دنیا کی حدود میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا اور وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کے نورانی مشاغل کہلا سکتے ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مراقبہ کی مشق کے ساتھ ساتھ آدمی کے ذہن میں دنیا کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی یہاں وہ مکان کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اس کے قدم زمان کی ابتدا سے زمان کی انتہا تک ارادے کے مطابق اٹھتے ہیں جب انسان کا نقطۂ ذات مراقبہ کے مشاغل میں پوری معلومات حاصل کر لیتا ہے تو اس میں اتنی بسط پیدا ہو جاتی ہے کہ زمان کے دونوں کناروں کے ازل اور ابد کو چھو سکتا ہے اور ارادے کے تحت اپنی قوتوں کو استعمال کر سکتا ہے وہ ہزاروں سال پہلے کے یا ہزاروں سال بعد کے واقعات دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کیونکہ ازل سے ابد تک درمیانی حدود میں جو کچھ پہلے موجود تھا یا آئندہ ہوگا اس وقت بھی موجود ہے شہود کی اس کیفیت کو عارفو کی اصطلاح میں سیر یا معائنہ بھی کہتے ہیں ابدال حق کلندر بابا اولیا و قلم میں فرماتے ہیں جب عارف کی سیر شروع ہوتی ہے تو وہ کائنات میں حارجی سمتوں میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے نکتہ ذات سے داخل ہوتا ہے اسی نکتہ سے وحدت الوجود کی ابتدا ہوتی ہے جب عارف اپنی نگاہ کو اس نکتہ میں جذب کر دیتا ہے تو ایک روشنی کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ اس روشنی کے دروازے سے ایسی شاہراہ میں پہنچ جاتا ہے جس سے لاشمار راہیں کائنات کی تمام سمتوں میں کھل جاتی ہیں اب وہ قدم قدم تمام نظام ہائی شمسی اور تمام نظام ہائی فلکی سے روشناس ہوتا ہے لاشمار ستاروں اور سیاروں میں قیام کرتا ہے اسے ہر طرح کی محلوق کو مشاہدہ ہوتا ہے ہر نقش کے ظاہر و باطن سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے وہ رفتہ رفتہ کائنات کی اصلیتوں اور حقیقتوں سے واقف ہو جاتا ہے اس پر تحلیق کے راز کھل جاتے ہیں اور اس کے ذہن پر قدرت کے قوانین منکشف ہو جاتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے نفس کو سمجھتا ہے پھر روحانیت کی طرزیں اور اس کی فہم میں سما جاتی ہیں اسے تجلی ذات اور صفات کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اللہ نے جب کن ارشاد فرمایا تو کس طرح یہ کائنات ظہور میں آئی اور ظہورات کس طرح وسط اور وسط مرحلوں اور منزلوں میں سفر کر رہے ہیں وہ خود کو بھی ان انہی ظہورات کے قافلے کا ایک مسافر دیکھتا ہے یہ واضح رہے کہ مذکورہ سیر کی راہیں حارج میں نہیں کھلتی دل کے مرکز میں جو روشنی ہے اس کی اتھا گہرائیوں میں اس کے نشانات ملتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دنیا خیالات اور تصورات کی بے حقیقت دنیا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اس دنیا میں تمام اصلیتیں اور حقیقتیں متشکل اور مجسم طور پر پائی جاتی ہیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں کلندر بابا اولیا شہود کے مکاشفات پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا روحانی طالب علم فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے ان باتوں سے آگاہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی حقیقت میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کو پہچانتا ہے جو اس کے اندر اپنا احاطہ احتیار میں ہے عالمی امر یعنی روحانی دنیا کے حقائق اس پر منکشف ہو جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کائنات کی ساتھ میں کس قسم کی روشنیاں اور روشنیوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا انوار استعمال ہوتے ہیں پھر اس ادراک پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنی کو سنبھالنے والے انوار کی اصل ہے فتح اعلیٰ کو فتح کہتے ہیں اگر کسی شخص کو شہود کا کمال میسر آ جائے تو وہ عالمی غیب کا مظاہرہ کرتے وقت آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا بلکہ از خود اس کی آنکھوں پر ایسا وزن پڑتا ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی اور کھلی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں آنکھوں کے خلاف ان روشنیوں کو جو نکتہ ذات سے منتشر ہوتی ہیں سنبھال نہیں سکتے بے ساختہ حرکت میں آ جاتے ہیں جس سے آنکھوں کے کھلنے اور بند ہونے یعنی پلک جھپکنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے جب سیر شہود یا معائنہ کھلی آنکھوں سے ہونے لگتا ہے تو اس کو فتح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے فتح میں انسان ازل سے ابد تک معاملات کو بیداری کی حالت میں

ازلتا ابدھ کے وقفے پر محیط بن جاتا ہے کم عرصے میں پہنچتی ہو وہ ایسے ستارے بھی بتاتے ہیں جن کی روشنی ہم تک ایک کروڑ سال میں پہنچتی ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ایک سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کروڑ سال پہلے کی حیت ہے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ ایک کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے یہ غور طلب ہے کہ ان دونوں لمحوں کے درمیان جو ایک اور بالکل ایک ہیں ایک کروڑ سال کا وقفہ ہے یہ ایک کروڑ سال کہاں گئے معلوم ہوا کہ یہ ایک کروڑ سال فقط طرز ادراک ہیں طرز ادراک نے صرف ایک لمحے کو ایک کروڑ سال پر تقسیم کر دیا ہے جس طرح طرز ادراک گزشتہ ایک کروڑ سال کو موجودہ لمحہ کے اندر دیکھتی ہے اس کی طرح ادراک آئندہ ایک کروڑ سال کے موجودہ لمحہ کے اندر دیکھ سکتی ہیں بس یہ تحقیق ہوتا ہے کہ ازل سے ابد تک تمام وقفہ ایک لمحہ ہے جس کو طرز ادراک نے ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا ہے ہم اسی تقسیم کو مکان یا سپیس کہتے ہیں گویا ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ مکان ہے اور جتنے حوادث کائنات نے دیکھے ہیں وہ سب ایک لمحہ کی تقسیم کے اندر مقید ہیں یہ ادراک کا اعجاز ہے کہ جس نے ایک لمحہ کو ازل تا ابد کا روپ عطا کر دیا ہے ہم جس ادراک کو استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ ایک لمحے کی طوالت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا جو ادراک ازل سے تک کا مشاہدہ کر سکتا ہے اس کا تذکرہ قرآن قرآن کی کی قدی سورہ القدر میں ہے ترجمہ ترجمہ ہم نے یہ اتارا شب قدر میں اور تو کیا سمجھا کہ شب قدر شب قدر کیا ہے شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے اترتے ہیں فرشتے اور اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر امان ہے وہ وہ رات صبح نکلنے تک قدر ادراک ہے جو ازل سے اب تک کے معاملات کا انکشاف کرتا ہے یہ ادراک عام شعور کے ساتھ عام شعور سے ساٹھ ہزار گنا یا اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ایک رات کو ایک ہزار مہینے سے ساٹھ ہزار گناہ کی مناسبت ہے اس ادراک سے انسان کائناتی روح فرشتوں اور ان امور کا جو تحلیق کے راز ہے مشاہدہ کرتا ہے بولٹن مارکیٹ سے بس میں سوار ہو کر گھر آ رہا تھا بس میں اس قدر رش تھا کہ لگتا تھا کسی بڑے ڈبے میں سامان کی طرح مسافروں کو پیک کر دیا گیا ہے دھوئیں اور جلتے ہوئے تیل کے ساتھ آدمیوں کے پسینے کی بو بھی بس میں بسی ہوئی تھی بس چلنے پر کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آتا ہے تو متفن پسینے کی بو نے دماغ کو پھاڑنا شروع کر دیا اس متفن پسینے کی بو سے دماغ پھٹنے لگتا بس میں سوار مسافر ایسے بھی تھے جن کے سفید براک لباس سینٹ کی بھینی بھینی سی خوشبو سے موتر تھے کچھ لوگوں نے سر میں ایسے تیل ڈالے ہوئے تھے جن میں دوائیوں کی خوشبو موجود تھی خوشبو اور بدبو کے اس امتزاج سے دماغ بھاری ہو گیا اور دم گھٹنے لگا جب یہ صورت واقع ہوئی تو یکا یک ذہن میں خیال وارد ہوا کہ آدمی کے اندر اس قدر تعفن کیوں ہے ذہن اس خیال پر مرکوز ہو گیا پھر مرکزیت اس قدر بڑی کہ آنکھیں ہمار آلود ہو گئیں دیکھا کہ ایک گول دائرہ ہے اس گول دائرے کے اوپر چھ اور دائرے ہیں ہر دائرہ مختلف رنگوں سے بنا ہے کوئی دائرہ نیلگو ہے کوئی سبز ہے کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ ہے اور کوئی بے رنگ ہے کوسکزا کے ان رنگوں میں دلچسپی بڑھی تو یہ چھ دائرے چھ روشن نقطوں میں تبدیل ہو گئے اور یہ بات منکشف ہوئی کہ ہر زیرو دراصل ان چھ نقطوں کے اندر زندہ ہے ان چھ نقطوں کو جب اور زائد گہرائی میں دیکھا تو نقطوں کے درمیان فاصلہ قائم ہو گیا پہلا نقطہ سر کے بیچ میں نظر آیا دوسرا نقطہ پیشانی کی جگہ تیسرا نقطہ دائیں پستان کے نیچے چوتھا نقطہ سینے کے بیچ میں پانچواں نقطہ دل کی جگہ اور چھٹا نقطہ ناف کے مقام پر دیکھا ناف کے مقام پر جو نقطہ موجود تھا اس میں تاریکی غائب تھی اور اس میں تعفن کا احساس نمایاں تھا بڑی حیرت ہوئی کہ اس قدر روشن اور تابناک نقطوں کے ساتھ یہ کثیف تاریک اور متاف نقطہ کیوں ہے اب میری حالت یہ تھی کہ جسم ذہن جسم کو چھوڑ چکا تھا گوشت پوس کہ جسم کی حیثیت ایک خالی لفافے جیسی تھی یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں بس میں سفر کر رہا ہوں دیکھا کہ ہر آدمی کے کندھے پر دو فرشتے موجود ہیں اور فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے کچھ لیکن لکھنے کی طرز یہ نہیں ہے جو ہماری دنیا میں رائج ہے نہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہے نہ سامنے کسی قسم کا کاغذ ہے فرشتوں کا ذہن کوئی بات نوٹ کرتا ہے اور وہ بات قلم کی ایک جھلی پر نقش ہو جاتی ہے

اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ جان کا بدلہ جان ہے یہ بندہ اور آگے بڑھا اور متعین مقام پر پہنچ کر اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے پیٹ میں چھڑا گھوم دیا دوسرے فرشتے نے فوراً اس کی فلم بنا لی جرم کرنے کے بعد اس بندے کے ضمیر میں ہلچل برپا ہو گئی دماغ میں مسلسل اور تواتر سے یہ بات آتی رہی کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا ہے جس طرح میں نے ایک جان کا خون کیا ہے اسی طرح میری سزا بھی یہی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے ضمیر کی یہ ملامت بھی فلم بن گئی اللہ حاضل قیاس تینوں آدمی نے اپنے ارادے اور پروگرام کے تحت عمل کیا اور جیسے جیسے اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اقدام کیا ہر عمل اور ہر حرکت کی فلم بنتی چلی گئی اس کے برعکس ایک آدمی عبادت کے ارادے سے مسجد کی طرف بڑھا مسجد میں پہنچ کر حلوس نیت سے اللہ کے حضور سجدہ کیا حلوس نیت اللہ کو پسند ہے اللہ کی اس پسندیدگی کے نتیجے میں وہ انعامات و اکرامات کا مستحق قرار پاتا ہے گو کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا مقبول نہیں ہوا لیکن چونکہ اس کی نیت محلسانہ تھی اس لیے یہ عمل کرنے کے بعد اس کا ضمیر مطمئن ہو گیا اور اس کے پر سکون کی حالت قائم ہو گئی سکون کا اصل مقام جنت ہے ضمیر نے مطمئن ہو کر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ میرا مقام جنت ہے جیسے ہی جنت سامنے آئی جنت کے اندر تمام انواع اقسام کے پھل شہد کی نہریں حوض کوثر وغیرہ سب سامنے آ گئے جب ضمیر ایک نقطے پر مرکوز ہو کر ان انعامات و اکرامات سے فیض یاب ہو چکا تو فرشتہ تو فرشتے نے اس جلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دیا اور یہ ساری کاروائی فلم بن گئی ایک دوسرا آدمی عبادت کے لیے گھر سے باہر آیا ذہن میں کثافت ہے اللہ کی محلوک کے لیے بغض و انات ہے اس کا مشغلہ حق تلفی ہے

اپنا ذہن مرکوز کیا اور ساری رویداد فلم بن گئی فرشتوں نے مجھے بتایا اس وقت آپ کے سامنے دو کردار ہیں ایک کردار وہ ہے جس نے ترغیبی پروگرام سے روگردانی کی اور محض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ایک وہ شخص ہے جس نے بظاہر وہ عمل کیا جو نیکوکار لوگوں کا عمل ہے لیکن اس کی نیت میں حلوس نہیں تھا وہ خود کو دھوکہ دے رہا تھا دوسرا گروہ وہ ہے جس کی نیت میں حلوس ہے ذہن میں پاکیزگی ہے اور اللہ کے قانون کا احترام ہے آئیے اب ہم ان دونوں گروہوں میں سے ایک ایک فرد کی زندگی کا مطالعاتی تجزیہ کرتے ہیں قتل کرنے والا بندہ جب دنیا کی ہما ہمی اور گہما گہمی اور لامتناہی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے اوبر جرم کا احساس مسلط ہو جاتا ہے دل بے چینی اور دماغ پریشانی کے عالم میں سیدھی حرکت کی بجائے اس طرح گھومتے ہیں کہ یہ پریشانی ذہنی حلفشار اور دماغی کشائش میں پیش آنے والے علائم و مصائب کی تصویریں بن جاتی ہیں اور فرشتے کی بنائی ہوئی فلم پر نکوش اس بندے کے اپنے ارادے اور احتیاط سے گہرے ہو جاتے ہیں جیسے جیسے ان نکوش میں گہرائی واقعہ ہوتی ہے اس آدمی کے اندر روشن نقطے دھندلے ہونے لگتے ہیں اور یہ دھند بڑھتے بڑھتے اس نقطے پر جو ناف کے مقام پر ہے محیط ہو جاتا ہے اور اس نکتے کے اندر روشنیاں تاریکی میں ڈوب جاتی ہیں کسی بندے کے اوپر جب یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے تو تاریکی اور کثافت ایک متفن پھوڑا بن جاتی ہے اور اس پھوڑے کی سرانڈ اس کے خون میں رچ بس جاتی ہے پھر یہ سرانڈ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ باقی پانچ نقطے اس آدمی سے کافی حد تک لا تعلق ہو جاتے ہیں فرشتوں کی اس تعلیم میں سے مبہوت و ششدر تھا فرشتوں کی اس تعلیم سے میں مبہوت و ششدر تھا کہ سماواز سے ایک آواز گونجی وہ آواز گھنٹیوں کی طرح کی آواز تھی جب اس مت بھری اور سریلی آواز میں سے میں نے اپنی تمام تر توجہ مبزول کی تو میری سماج سے یہ آواز ٹکرائی مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر دبیز پردے ڈال دیے ایسے ناسادت آثار لوگوں کے لیے عذاب علیم کی وعید ہے آواز کا سننا تھا کہ خوف سے دل لرز اٹھا جسم کے سارے مسامات کھل گئے زبان گنگ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اتنا رویا اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی لوگوں نے دیکھا سمجھے کوئی پاگل ہے کچھ لوگوں نے آوازیں کسے کتنی ستم ظریفی ہے کہ بس میں موجود ایک آدمی نے بھی ہمدردی کا کوئی لفظ زبان سے ادا نہیں کیا اور میں اس عالم بے قرارے میں بس سے اتر گیا اس وقت گھر پہنچا گھر میں اندھیرا تھا اس غمناک اور علم انگمیز کیفیت کا اثر یہ ہوا کہ نڈال ہو کر چارپائی پر گر گیا کسک نے درد کی شکل احتیار کر لی لگتا تھا کسی نے دل کے اندر کوئی کیل ٹھونک دی ہے یکا یک سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور لطف و کرم کی طرف توجہ مبزول ہو گئی اب پھر دیکھا کہ وہ دونوں فرشتے موجود ہیں اور سر, سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے تسلی دے رہے ہیں اس فرشتے نے جو نیکی کی فلم بنانے پر متعین تھا میرے سامنے اپنی بنائی ہوئی فلم کو کھولنا شروع کر دیا اور آنکھوں کے سامنے ایک سکرین آ گئی یا مزر العجائب ناف کے مقام پر کثیف اور تاریک نقطے کی بجائے روشن نقطہ آنکھوں کے سامنے آ گیا اتنا روشن کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے چراغ اور چاند کی روشنی ان نورانی روشنیوں کے سامنے ٹمٹماتا دیا دماغ کے اوپر المناک کثافت دیکھتے ہی دیکھتے دھل گئی وہ شخص جس نے حلو سے نیت سے نماز ادا کی تھی اور جس کے دل میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی حرمت تھی موجود تھا اس آدمی کے اندر روشن نقطے کی شعائیں سورج کی شعاؤں کی طرح گردش کرنے لگیں ایک سکون کا عالم تھا جو ٹھہرے ہوئے سمندر کا سکوت تھا روشن روشن قلب میں جلترنگ کا سما تھا کیف و مستی کا عالم تھا اور اس کیف و مستی کے عالم میں وہ شخص جنت کی پرفضا وادی میں گل گشتے چمن تھا کل گشتے چمن تھا جنت کے نظارے کا کیا بیان کیا جائے ایسے ایسے محلات کہ جن کے اندر فن تعمیر ایسا کہ دنیا کی کوئی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی ہیرے جواہرات سے مرسا اس محل میں ان صاحب کو محو اس طرح دیکھا جن کی حدمت کے لیے ہورے معمور تھیں قسم قسم کے تیور اور پرندے چمک رہے تھے لگتا تھا ان صاحب کی تعریف و توصیف کے ترانے گا رہے ہیں ایسے تراشے ہوئے پتھروں سے حوضیں دیکھیں جن پتھروں کی چمک دمک کے سامنے سچے موتیوں کی چمک دمک باندھ ہے جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے یہ مقام ان قدسی نفس حضرات کا مقام ہے جو حلوث نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی مہلوک کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہے جن کے دل حق آشنا ہے اور جو آدم و ہوا کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی محلوق اس دکھ درد سے نجات حاصل کرے اس پرسکون منظر کو دیکھ کر میرے اوپر سکوت طاری ہو گیا عقل گم ہو گئی سماعت ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی دنیا کو دیکھنے والی بصارت ایک فریب اور دھوکہ نظر آئی اور پھر بے اختیار آنکھیں آبشار بن گئی یہ آنسو غم اور خوف کے آنسو نہیں تھے تشکر کے آنسو تھے میری اس والہانہ خوشی سے دونوں فرشتے بھی خوش ہوئے اور پوچھا جانتے ہو یہ کن لوگوں کا مقام ہے یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پر حلوث نیت سے عمل کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا ہوتے ہیں یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین تھے مراقبہ کی اقسام مراقبہ کے ماہرین نے اپنے شاگردوں کو مراقبے کے مختلف طریقے تعلیم کیے ہیں یہ مراقبے شاگرد کی روحانی ترقی میں کلاسوں کا کام کرتے ہیں تاکہ روحانی صلاحیتیں یکے بعد دیگرے مرحلہ وار بیدار ہوں جب شاگرد مراقبے کے کسی خاص طریقے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اگلے مرحلے کی طرف بڑھا دیتا ہے مراقبے میں کیے جانے والے تصور کی بنیاد پر مراقبے کی مختلف قسمیں اور ان کے مقاصد متعین ہو جاتے ہیں کشف القبور کا مراقبہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ شاگرد مرنے کے بعد کی دنیا کو دیکھ لے اگر روشنی کے جسم کو طاقت دینا مقصود ہے تو روشنیوں کا مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے نور کے مشاہدے کے لیے مراقبہ نور کیا جاتا ہے اگر روحانی استاد کی طرز فکر اور صفات کو شاگرد کے اندر راسک کرنا مقصود ہے تو استاد کا تصور کرایا جاتا ہے مختصر یہ کہ شاگرد کی طبیعت صلاحیت اور ضرورت کے مطابق مختلف مراقبے تلقین کیے جاتے ہیں ان کا تعین ایک ماہر اور کامل استاد ہی کر سکتا ہے جو علمی اور عملی اعتبار سے مراقبے کی منازل طے کر چکا ہو تصور کے فرق اور عملی اعتبار سے مراقبے کی اقسام بہت زیادہ ہیں اس لیے موجودہ باب میں مراقبے کے وہ طریقے بیان کیے گئے ہیں جو اہمیت کے لحاظ سے سر فہرست ہیں دیگر طریقے کسی نہ کسی طرح ان مراقبوں کی شاہیں ہیں چند مراقبوں کے علاوہ ہر مراقبے کے ساتھ ایک عملی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس کورس یا پروگرام کی مدد سے مراقبے کے عمومی اور خصوصی فوائد حاصل کر سکے مراقبے کے بعض پروگرام خصوصی مقاصد کے لیے ہیں جیسے کشف القبور کا مراقبہ ہاتب غیبی کا مراقبہ ذہنی سکون کے حصول کا مراقبہ وغیرہ ان پروگراموں پر عمل کر کے کسی خاص صلاحیت کو بیدار کیا جا سکتا ہے یا محسوس فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے دیگر مراقبے انسان کے باطنی حواس کو متحرک کرتے ہیں ان مراقبوں میں کسی ہار طرز سے تیسری آنکھ کو بیدار کیا جاتا ہے وضاحت پروگرام مرتب کرتے ہوئے ایک اوز طالب علم کو ذہن میں رکھا گیا ہے اور پروگرام اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ذہن پر بار نہ پڑے اس کے باوجود استاد کی کمی کا جو حلا پایا جاتا ہے اس کو ادارے نے پر کرنے کا عزم کیا ہے اس طرح کہ طالب علم اپنی واردات کیفیات ماہانہ رپورٹ کی صورت میں بھیجتے رہیں تاکہ کسی خاص ہدایت کی ضرورت محسوس ہو تو کر دی جائے پروگرام وضع کرتے ہوئے مدرجہ ذیل باتوں کو سامنے رکھا گیا ہے ایک دماغ و دماغ دماغ کی کارکردگی کو بہتر بنانا دو ذہن کی حسوسی قوتوں مثلا قوت حافظہ قوت متحیلہ قوت تحلیق اور رفتار میں اضافہ کرنا تین باطنی صلاحیتوں مثلا ٹیلی پیتھی کشف وغیرہ کو بیدار کرنا چار غور و فکر اور وجدان کی قوتوں کو جلا بہشنا پانچ طالب علم کی روحانی بصارت یا تیسری آنکھ کو متحرک کرنا کسی بھی پروگرام پر عمل کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک مراقبہ وقت کی پابندی کے ساتھ پندرہ سے بیس منٹ کیا جائے کامیابی نہ ہو تو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں نتائج و فوائد کا انحصار طالب علم کی مستقل مزاجی اور دلچسپی پر منحصر ہے بعض طالب علم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور پابندی سے مشق کرنے کی بدولت ترقی کی ترقی کی رفتار معتدل رہتی ہے بعض طالب علم ابتدا میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں لیکن بعد میں رفتار کم ہو جاتی ہے بعض لوگ شروع شروع میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کرتے لیکن آگے جا کر رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے غرض طبیعت کے فرق سے ترقی کے مدارج الگ الگ ہوتے ہیں اصولی طور پر جو چیز آہستہ آہستہ طبیعت میں داخل ہو وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے دو ذوق و شوق یا دلچسپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے یہ پروگرام میں کوئی تبدیلی کر دیں یا پروگرام سے تجاوز کر جائیں دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ مراقبہ اور دیگر مشقوں کو پروگرام میں دیے ہوئے لاہے عمل کے مطابق پوری توجہ سے کیا جائے عملی پروگرام مراقبہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے یہ باتیں مراقبے کے جسمانی لوازمات ہیں یعنی مراقبہ کرتے ہوئے کس طرح بیٹھا جائے ماحول کیسا ہونا چاہیے وغیرہ مراقبے کی اصل اس کا ذہنی پہلو ہے موضوع کے پیش نظر ہم یہاں مراقبے کے عملی پہلو بیان کریں گے عملی پہلو سے مراد یہ ہے کہ مراقبہ کس طرح کیا جائے اور مراقبے کے لیے کن باتوں کا خیال اور کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو تمام خیالات اور تفکرات سے آزاد کر دے اور کسی ایک خیال یا تصور کی طرف اس کی توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس کی دلچسپی اور اس کا ذہنی رشتہ دوسرے تمام خیالات سے باقی نہ رہے مراقبے میں دو باتیں اہمیت رکھتی ہیں ایک ذہن کا حالی ہونا اور دوسرا وہ تصور جو مراقبے میں کیا جاتا ہے ذہن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی خیال میں خود کو نہ الجھائے اور نہ اپنے ارادے سے کسی چیز کے متعلق سوچے اس کیفیت کو ایک طرح کی بے حیالی کہا جا سکتا ہے مراقبہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے اور اس طرح مراقبے کی اقسام بن جاتی ہیں مراقبے کی تعریف کے بعد اب ہم مراقبہ سے متعلق دوسری تفصیلات بیان کرتے ہیں انداز نشست مراقبے کے لیے آرام دہ اور پرسکون نشست ہونی چاہیے تاکہ اعصاب میں کھچاؤ نہ ہو اور جسم بے آرام نہ ہو جسمانی حالت اور طبعی رجحان کی مناسبت سے مراقبے میں بیٹھنے کے لیے مدرجہ ذیل نشست میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے ایک آلتی پالتی مار کر بیٹھنا فرشیا چوکی پر بیٹھ کر بائیں پیر کو سمیٹ کر دائیں ران کے نیچے رکھ لیں اور دایاں پیر سمیٹ کر بائیں ران کے اوپر رکھ لیں کمر اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے لیکن اتنا تناؤ نہ ہو کہ عضلات کھنچ جائیں اور اتنا ہم نہ ہو کہ کمر جھک جائے اس نشست میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیں ہاتھوں کو گود میں بھی رکھا جا سکتا ہے دو دوزانو بیٹھنا جن لوگوں کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں مشکل ہو وہ نماز کی طرح دوزانو ہو کر بیٹھ جائیں اس نشست کے لیے بھی ضروری ہے کہ کمر میں نہ تو ہم ہو اور نہ کمر تنی ہوئی ہو بلکہ ایسی آرام دہ حالت ہونی چاہیے جس میں گردن اور کمر کے پٹھوں پر دباؤ نہ پڑے تین دیگر انداز نشست ایک طریقہ یہ ہے کہ کولوں کے بل بیٹھ کر دونوں پیروں کو سمیٹ کر کھڑا کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو ہلکا بنا کر گھٹنوں کے اوپر رکھ لیں یا گھٹنوں کے گرد ہلکا بنا لیں اس انداز میں اوپری دھڑ ذرا آگے کو جھکا ہوتا ہے اس انداز نشست میں ایک عام شخص طویل وقفے کے بغیر کسی جسمانی تکلیف کے مراقبہ کر سکتا ہے اس انداز نشست کی ایک اور شکل اس طرح ہے دونوں کولے فرش پر ٹکا کر بیٹھ جائیں اور پیروں کو اس پیروں کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ بائیں پنڈلی دائیں پنڈلی کے اوپر ہو اور پاؤں کے تلوے فرش پر ٹکے ہوں ایک نرم اور مضبوط کپڑا لے کر کمرے کے پیچھے سے گزار کر کمر کے پیچھے سے گزار کر گھٹنوں کے اس حلقے میں لے کر آگے کی طرف گرا لگائیں گرا لگانے کے بعد جسم کو آزاد چھوڑ دیں کپڑے کا قطر کتنا ہونا چاہیے اور کمر پر کس مقام پر رکھا جائے اس کا تعین خود کیا جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ بیٹھنے میں کوئی جسمانی تکلیف نہ ہو دونوں ہاتھوں کو پیروں کے برابر سے گزار کر ٹہنوں کے آگے رکھ لیں مراقبہ کرسی پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ آیا ضروری ہے کہ کمر سیدھی رہے اور پش سے ٹیک اس حد تک نہ لگے کہ نیند آ جائے اسی انداز نشست میں چوکی تخت یا صوفے پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے چوکی یا تخت پر بیٹھنے کے بعد کوئی تکیہ گود میں رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ لینے چاہیے تاکہ جسمانی سکون میں حلل نہ پڑے بعض مراقبے پشت کے بل لیٹ کر بھی کیے جاتے ہیں لیکن لیٹ کر مراقبہ کرنے میں حامی یہ ہے کہ ذہن پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور مراقبے کا مقصد پورا نہیں ہوتا مراقبہ کھڑے ہو کر بھی کیا جاتا ہے بعض تصور ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کرائے جاتے ہیں مراقبہ کے یہ انداز مستثنیات میں سے ہیں ورنہ بیشتر مراقبے بیٹھ کر کیے جاتے ہیں بیٹھ کر مراقبہ کرنے میں آدمی آسانی کے ساتھ ذہنی یکسوئی حاصل کر سکتا ہے جگہ اور اوقات ماحول جس قدر پرسکون اور فرحت بخش ہوتا ہے اسی مناسبت سے مراقبے میں انہماک اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے مراقبہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں نہ زیادہ گرمی ہو جگہ اور اوقات ماحول جس قدر پرسکون اور فرحت بش ہوتا ہے اسی مناسبت سے مراقبے میں انہماک اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے مراقبہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ اتنی ٹھنڈک کہ سردی محسوس ہونے لگے گرد و پیش کی چیزیں جتنی کم ہوں گی اسی قدر ذہن ہلکا رہے گا جگہ ہوادار اور گھٹن سے پاک ہونی چاہیے مراقبہ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ اندھیرے کا اہتمام ہونا چاہیے بتیاں بجھا دینی چاہیے اور اگر کسی کھڑکی سے روشنی آ کر چہرے پر پڑ رہی ہو تو اسے پردے سے ڈھک دیں لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کمرے میں آکسیجن کی کمی نہ ہو بستر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے سے ذہن آرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے مناسب یہ ہے کہ مراقبہ فرش تخت چوکی یا کسی چارپائی پر کیا جائے مراقبہ کے وقت لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم بے آرام نہ ہو مراقبے کے لیے چار اوقات بہتر ہیں صبح سورج نکلنے سے پہلے دن کے وسط میں زوال کے بعد عصر کے بعد اور نصف رات کے بعد ان اوقات میں نیچر کے اوپر سکوت تاری ہو جاتا ہے اور انسانی حواس میں بھی ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان اوقات میں مراقبہ کرنے کے فوائد زیادہ ہیں ان سب اوقات کی اپنی جگہ کچھ خصوصیات ہیں لیکن وہ اوقات بہتر ہیں جو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ہیں اس کے بعد اثر کا وقت ہے جو غروب آفتاب کے قریب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں وہ حواس متحرک ہو جاتے ہیں جن سے غیبی دنیا کا انکشاف ہوتا ہے زمین دو طرح چل رہی ہے ایک گردش محوری ہے اور دوسری تولانی زوال کے بعد زمین کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ گردش کم ہوتی چلی جاتی ہے اثر کے وقت تک یہ گردش اتنی کم ہو جاتی ہے کہ حواس پر دباؤ پڑنے لگتا ہے انسان چند چرند پرند سب پر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے ہر زی فہم انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اثر کے وقت اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جس کو وہ تھکان اور اس محلال کا نام دیتا ہے یہ کیفیت شعور پر لاشعوری تحریکات کے ابتدا ہوتی ہے نصف رات کے بعد لاشعوری حواس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے مراقبے کے لیے یہ بہترین وقت ہے لاشعوری حواس صبح سورج نکلنے سے پہلے تک غالب رہتے ہیں اس لیے طلوع آفتاب سے پہلے زیادہ فوائد کا حامل ہے سورج نکلنے سے پہلے مراقبہ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رات کی نیند دن بھر کے تھکن کے اثرات اور دماغ دور کر دیتی ہے اور مراقبہ کے وقت یکسوئی حاصل رہتی ہے بیدار ہونے کے بعد بھی کچھ وقت لاشوری تحریکات کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے مراقبہ کے اثرات ذہن کے اندر اتر جاتے ہیں اکثر لوگوں کے لیے تقسیم کار اور معاشی مصروفیات کی بنا پر رات کے بعد مراقبہ کرنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ دن بھر کی تھکن سے نیند غالب آ جاتی ہے اور مراقبہ نہیں ہو پاتا ایسے لوگوں کے لیے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بہترین وقت ہے مراقبہ کتنی دیر کرنا چاہیے یہ آدمی کی اپنی ذہنی کیفیت اور دماغی یکسوئی پر منحصر ہے مراقبے کا وقت دس پندرہ منٹ سے لے کر کئی گھنٹے تک ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مراقبے کے دوران وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا جب آنکھیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقرر حد سے زیادہ وقت گزر گیا ہے کبھی آدمی کی آنکھیں مقررہ وقت سے پہلے کھل جاتی ہیں اور طبیعت میں مراقبے کا رجحان نہیں رہتا لیکن مراقبے کا اوس دورانیہ بیس منٹ سے لے کر پینتالیس منٹ ہے مراقبے کے لیے جو وقت بھی مقرر ہو اس کو پوری طرح استعمال کیا جائے اطمینان سے مراقبہ شروع کریں خود کو ہر طرح کی ذہنی یکسوئی کے لیے تیار کر لیں جس طرح ہم کسی کتاب کے مضمون سے مستفید ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں مطالعے کے لیے ماحول کو پرس اسی طرح مراقبے کے لیے بھی توجہ انہماک اور سکون کا ہونا ضروری ہے مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر پہلے ذہن کو بالکل آزاد چھوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ پرسکون ہو جائیں اس کے لیے الفاظ کے ذریعے بھی ترغیب دی جا سکتی ہے مثلا ہر طرف سکون اور ٹھہراؤ ہے میرے اندر بھی یکسوئی اور ٹھہراؤ داخل ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ دل ہی دل میں آہستگی سے ادا کیے جائیں تاکہ ان کا اثر ذہن میں گہرائی میں اتر جائے جب جسم ذہن اور سانس میں توازن پیدا ہو جائے تو مراقبہ شروع کیا مادی امداد مراقبے کا مقصد باطنی نگاہ کو حرکت دینا ہے یہ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب آنکھ کے ڈیلو کی حرکات زیادہ سے زیادہ یا انہیں زیادہ سے زیادہ معطل رکھا جائے آنکھ کے ڈیلو کے تعطل میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے اسی قدر باطنی نگاہ کی حرکت بڑھ جاتی ہے اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے مراقبہ کے وقت روئیں روئیں دار رومال یا کپڑا آنکھوں کے اوپر بطور بندش استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑے کا رنگ سیاہ ہو تو اچھا ہے بہتر یہ ہے کہ کپڑا تولیے کی طرح روئیں دار ہو یا نرم روئیں دار تولیہ استعمال کیا جائے بندش میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پپوٹے تولیا یا کپڑے کی گرفت میں آ جائیں یہ گرفت ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے اور نہ اتنی سخت کہ آنکھوں میں درد ہونے لگے منشا یہ ہے کہ آنکھوں کے پپوٹے ہلکا سا دباؤ محسوس کرتے رہیں مناسب دباؤ سے آنکھوں کے ڈھیلوں کی حرکت بڑی حد تک موت اس تعطل کی حالت میں جب نگاہ سے کام لینے کی کوشش تو آنکھ کی باطنی قوتیں جن کو ہم روحانی آنکھ کی بینائی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں حرکت میں آ جاتی ہیں سماعت کو بیرونی آوازوں سے محفوظ رکھنے اور باطنی آوازوں کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے کالی مرچ کا سفوف روئی کے پوہے کو ہلکا سا نم کرتا ہے اور اس پوہے کو مراقبے کے وقت کانوں میں رکھا جاتا ہے کالی مرچ کی یہ حصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیرونی آوازوں کی لہروں کو جذب کر لیتی ہے اور اندر کی آواز کو سماج کی سطح پر لاتی ہے کانوں میں روئی کے پوہے رکھنے اور آنکھوں پر پٹنی باندھ پٹی باندھنے کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ مراقبے کے وقت ماحول کے اثرات کم سے کم ہو جاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ مراقبہ کرتے ہوئے ان دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے ان کے بغیر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام دہ نشست میں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے ذہن کو آزاد چھوڑ دیں پھر ہر طرف سے توجہ ہٹا کر مراقبہ کریں تصور عام طور پر لوگ اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تصور کیا ہے یا تصور کس طرح کیا جاتا ہے تصور کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو دیکھا جائے مثلاً اگر کوئی شخص روحانی استاد کا تصور تصور شیخ کرتا ہے اسے استاد کے جسمانی حد و حال یا چہرے کے نکوش دیکھتا ہے کوئی شخص روشنیوں کا مراقبہ کرتا ہے تو بند آنکھوں سے روشنیوں کو دیکھ یہ عمل تصور کی تعریف میں نہیں آتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص بند آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی دیکھنے کا عمل ساکت نہیں ہوا چونکہ دیکھنے کا عمل ساکت نہیں ہوا اس لیے تصور قائم نہیں ہوگا یہ ہے کہ آدمی ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کسی ایک خیال میں اس خیال میں کسی قسم کے معنی نہ پہنائے کچھ دیکھنے کی کوشش کرے مثال کے طور پر اگر روحانی استاد کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اس خیال میں بیٹھ جائے کہ میں شیخ کی طرف متوجہ ہوں یا میری توجہ کا مرکز شیخ کی ذات ہے شیخ کی جسمانی ہدو حال یا چہرے کے نکوش کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے اس طرح روشنیوں کا مراقبہ کرتے ہوئے محسوس کیا جائے کہ میرے اوپر روشنیاں برس رہی ہیں روشنی کیا ہے اور روشنی کا رنگ کس طرح کا ہے اس طرف ذہن نہ لگایا جائے مشق نمبر تین یہ مشق نمبر دو کی ترقی یافتہ شکل ہے اس مشق میں سانس کو گننے کی بجائے سانس اندر لینے اور باہر نکالنے کے عمل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے واضح رہے کہ اس مشق میں بھی سانس کی آمد و رفت معمول کے مطابق ہونی چاہیے طریقہ یہ ہے آنکھیں بند کر لیں اور جس وقت سانس اندر جائیں تصور کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہوا روشنی کی صورت میں ناک کے ذریعے سینے میں جا رہی ہے نہایت آہستگی اور سکون سے یہ عمل کریں دوبارہ روشنی کے تصور کے ساتھ سانس اندر لیں اور باہر نکالیں مشق نمبر چار کسی کمرے میں مکمل اندھیرا کر لیں کوشش کریں کہ کمرے میں زیادہ سے زیادہ اندھیرا ہو آلتی پالتی مار کر یا دوزانو بیٹھ کر اندھیرے میں نگاہیں جمائیں پلک نہیں جھپکنی چاہیے اندھیرے کی سکرین پر متواتر کسی ایک نقطے پر نگاہیں قائم رکھنے کی کوشش کریں شروع شروع میں پلک جھپک جائے گی آنکھوں سے پانی بھی بہے گا لیکن کچھ عرصے بعد نظر ٹھہر جائے گی مشق ختم کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ذہن کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ آنکھوں کے عضلات کو زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے پھر آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں نوٹ مشق نمبر تین اور نمبر چار کا وقت پانچ منٹ سے دس منٹ تک کا ہے مشق نمبر پانچ آلتی پالتی مار کر یا دوزانو ہو کر بیٹھ جائیں چہرے کو پہلے بالکل سیدھا رکھیں پھر ذرا سا اٹھا دیں اب نگاہوں کو ناک کی نوک پر مرکوز کر دیں ایسا کرتے ہوئے آنکھیں نیم وا یا کھلی ہوں گی پہلے پہل آنکھ کے ڈیلوں کو اوپری عضلات کھچاؤ محسوس کریں گے اور آنکھوں سے پانی بہے گا کھچاؤ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو ذرا سا بند کر دیں لیکن اپنی طرف سے آنکھ کے اجلاد میں کھجاؤں پیدا نہ کریں اگر آنکھوں سے زیادہ پانی بہنے لگے اور تکلیف زیادہ محسوس ہو تو تھوڑی دیر کے لیے پپوٹے بند کر کے دوبارہ کھول لیں اور نگاہیں ناک کی نوک پر مذکور کر دیں کچھ عرصے میں آنکھ کے اجلاد حاوی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے میں آنکھ کے اضلاع آدھی ہو جاتے ہیں اور ناک کی نوک پر نگاہیں جمانے میں دشواری محسوس نہیں ہوتی اس مشق کا وقفہ بھی پانچ منٹ ہے ابتدا ایک منٹ سے کریں اور بدتریج وقفہ بڑھا کر پانچ منٹ تک لے جائیں چار مہینے یوں تو ہر مراقبہ ذہن کو یکسوئی بہشتا ہے اور یکسوئی کے نتیجے میں سکون حاصل ہوتا ہے لیکن چار مہینوں پر مشتل مراقبے کا یہ پروگرام خاص طور پر فوائد کا حامل ہے ان چار مہینوں کے مراقبہ جات پر عمل کر لیا جائے تو مدرجہ ذیل الجھنوں الجھنوں اور بیماریوں کا شافی علاج ہو جاتا ہے پہلا مہینہ ذہنی سکون کا حصول طبیعت میں ٹھہراؤ اور اطمینان ذہنی انتشار اور وسوسوں سے آزادی دوسرا مہینہ گھبراہٹ اور پریشانی سے نجات بلڈ پریشر کا خاتمہ تیسرا مہینہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت چوتھا مہینہ گہری اور میٹھی نیند پہلا مہینہ ایک سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جائیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر سانس کی مشق نمبر ایک پر عمل کریں اس کے بعد نمبر دو فرش یا چوکی پر لیٹ کر استغراق کی مشق نمبر ایک انجام دے لیٹنے میں سر شمال کی طرف اور پیر جنوب کی سمت رکھیں یہ مشق دس منٹ تک کریں تین استغراق کی مشق کے بعد مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر تصور کریں کہ آپ کے اوپر نیلے رنگ کی روشنیاں برس رہی ہیں مراقبے کی مدت پندرہ منٹ ہے چار رات سونے سے پہلے استغراق کی مشق نمبر ایک دس منٹ تک کریں اس کے بعد بات کیے بغیر بستر میں چلے جائیں اور سو جائیں دوسرا مہینہ صبح سانس کی مشق کے بعد استغراق کی مشق نمبر دو کریں اس کے بعد استغراق کی مشق نمبر ایک انجام دیں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے اوپر سبز روشنی بارش کی طرح برس رہی ہے رات کو سونے سے استغراق کی مشق نمبر ایک دس منٹ تک کریں اس کے بعد بات کیے بغیر بستر میں چلے جائیں اور گلابی رنگ روشنی کا مراقبہ کریں تیسرا مہینہ دوسرے پروگرام دوسرے ماہ کا پروگرام جاری رہے گا چوتھا مہینہ فرق یہ کریں کہ صبح سانس کی مشق کے بعد استغراق کی مشق ترک کر کے یہ مشق کریں سانس کی مشق نشست میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں اور تصور کریں کہ فضا سے صحت اور توانائی اور نیند کی لہریں سانس کے ذریعے جسم میں جذب ہو رہی ہیں جب سینہ سانس سے بھر جائے تو بغیر رو کے سانس کو خارج کر دیں یہ مشق پانچ منٹ کریں غذائی احتیاط زیادہ چکنائی سکیل اور بادی اشیاء تیز مرچ مسالوں اور تیز نمک سے پرہیز کریں موسم کی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے شخصیت میں نکھار کشش اور مقناطیسی سی قوت پیدا کرنے کے لیے حسب ذیل پروگراموں میں ایک حسب ذیل پروگراموں پر ایک ماہ عمل کریں نمبر ایک صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جائیں اور سانس کی مشق نمبر ایک پر عمل کریں سانس کی مشق کے بعد فرش یا چوکی پر پش کے بل لیٹ جائیں دونوں پیر پھیلا لیں اور ہاتھ پہلو کے ساتھ رکھیں دونوں نتنوں سے آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں اور تصور کریں کہ زمین کی مقناطیسی سی لہریں جنوب کی طرف سے آتی ہوئی آپ کے اندر سے گزر کر شمال کی طرف جا رہی ہیں تصور کریں کہ یہ لہریں انتہائی شمال کو پہنچ کر فضا میں واپس سفر کرتی ہوئی جنوب کی طرف واپس جا رہی ہیں جس وقت لہروں کی واپسی کا تصور کریں آپ کی سانس باہر جا رہی ہو گویا لہروں کے سفر کو دائرے کی صورت میں تصور کرنا ہے جنوب سے شمال کو آتے ہوئے لہریں جسم میں سے ہوتی ہوئی گزریں گی اور شمال سے واپس جنوب کو جاتے ہوئے باہر سے گزر کر جائیں گی یہ مشق پہلے دن پانچ منٹ تک کریں پھر بدتریج وقت بڑھا کر دس منٹ تک لے جائیں نمبر دو پہلے ماں کا پروگرام جاری رہے گا نمبر تین سانس کی مشق اور لہروں کا مراقبہ جاری رکھیں ان دونوں مشقوں کے بعد شغل آفتابی پر عمل کریں اس شغل کا وقت اس طرح مقرر کریں کہ جب سانس کی مشق اور لہروں کا مراقبہ ختم ہو شکل آفتابی کا وقت شروع ہو جائے سورج ہمارے نظام سیارگان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور روشنی اور توانائی کا ذریعہ ہے روشنی سورج کی روشنی سے ہمارے سیارے پر زندگی کے آفال متحرک رہتے ہیں پودے اور جاندار دونوں سورج کی توانائی سے فیض حاصل کرتے ہیں سورج کی توانائی کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ذہیرہ کرنے اور استعمال کرنے کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان طریقوں سے نہ صرف اعصابی ایجاد ان طریقوں سے نہ صرف اعصابی ایجاد کیے گئے ہیں ان طریقوں سے اعصابی نظام میں قوت بھی پیدا ہوتی ہے بلکہ مقناطیسیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے مضبوط اور توانائی سے بھرپور اعصابی نظام دنیاوی اور روحانی دونوں معاملات میں بہت ضروری ہے شغل آفتابی کا ایک آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے صبح سورج نکلنے سے ذرا پہلے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو جائیں یہ مقام کوئی پہاڑی پل گھر کی چھت یا بالکنی ہو سکتا ہے جگہ اور حالات کے مطابق آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں یا سیدھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیں آپ کا منہ اس طرف ہونا چاہیے جہاں سے سورج نکلتا ہے جیسے ہی سورج افق سے نمودار ہونا شروع ہوا آنکھیں بند کر کے سورج کی طرف توجہ مرکوز کریں آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں اور تصور کریں کہ سورج کی روشنی توانائی کی صورت میں آپ کے جسم میں جذب ہو رہی ہے جب سینہ سانس سے بھر جائے تو تصور کریں کہ یہ توانائی پورے جسم میں پھیل گئی ہے پھر سانس کو آہستہ آہستہ باہر نکال دیں پہلے دن ایک منٹ یہ شغل کریں پھر ہر دس دن کے بعد ایک منٹ بڑھا دیں اور اسی طرح وقت بڑھا کر تین منٹ کر دیں مطلع ابر آلود ہو تو اسی طرح یہ عمل کریں فرق صرف یہ ہوگا کہ سانس اندر کھینچتے ہوئے تصور کریں کہ افق پر سورج موجود ہے اور اس کی توانائی کی لہریں آپ کے اندر جذب ہو رہی ہیں سانس نمبر چار سانس کی مشق نمبر ایک ترک کر کے مشق نمبر دو شروع کر دیں دیگر مشقیں حسب سابق جاری رہیں گی غذائی احتیاط مرغن اور مسالہ دار غذاؤں سے اجتناب کریں ابلے ہوئے کھانے کھائیں البتہ بہت کم مقدار میں زیتون کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے سگریٹ نوشی ترک کر دیں چائے صرف دو وقت پئیں قوت مدافعت ہم اپنی رات دن کی مصروفیات کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ واقعات ایسے ہیں کہ زیادہ اوقات ایسے ہیں جب ہمارے اعصاب دباؤ میں رہتے ہیں دفتر پہنچنے کی جلدی ٹریفک کا شور دھواں پلیوشن اور دفتری معاملات دماغ پر بوجھ ثابت ہوتے ہیں مختلف سماجی اور گھریلو معاملات زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے اعصاب پر فکر بن کر سوار رہتے ہیں رات کو تیز روشنی اور دیر تک جاگنے سے اعصاب و عضلات کو آرام کا پورا موقع نہیں ملتا ان تمام حالات سے قوت مدافعت بدتریج کم ہوتی لگتی ہے اور جسمانی نظام کے افعال اپنا معمول پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف امراض موقع پاتے ہی روگے جاں بن جاتے ہیں اگر ہم ان عوامل سے حد الوسع دور رہیں اور ساتھ میں کچھ وقت ایسا نکال لیں جس میں آسابی اور جسمانی نظام کو اپنا کام کرنے کا بھرپور موقع مل سکے تو ہم اپنی صحت برقرار رکھتے ہوئے امراض کے خلاف مؤثر قوت مدافعت پیدا کر سکتے ہیں دماغی کمزوری اعصاب کی کمزوری سے تعلق رکھنے والی کیفیات کے تدارک کے لیے نیلی روشنیوں کا مراقبہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس مراقبے کا پروگرام حسب ذیل ہے علی صبح ضروریات سے فارغ ہو کر شمال کی جانب رخ کر کے بیٹھ جائیں اور سانس کی مشق نمبر ایک انجام دے پھر آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنیاں بارش کی طرح آپ کے اوپر برس رہی ہیں پندرہ منٹ سے بیس منٹ تک اس مراقبے کو جاری رکھیں رات کو سونے سے پہلے بھی اس مراقبے کو دس سے پندرہ منٹ تک کیا جائے چند ہفتوں میں نتائج سامنے آ جائیں گے تاہم بہتر اور مستقل فائدے کے لیے کئی ماہ تک اس پروگرام پر عمل جاری رکھا جائے روحانی نظریہ علاج امراض اور بیماریوں کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر جاتی ہے ان امراض کی نوعیت اور وجوہات بھی الگ الگ ہیں روحانی نظریہ علاج کے مطابق امراض کے دو رخ ہیں ایک جسمانی اور دوسرا ذہنی یا روحانی جسمانی نظام میں کئی بے اعتدالی کیمیائی یا طبعی تبدیلی کا نام مرض ہے روحانی نظریہ علاج میں ہر مرض کے حد و حال ہوتے ہیں ہر مرض کا روحانی وجود بھی ہوتا ہے یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں موجودہ دور میں نفسیاتی اور طبعی امراض کا جو کردار سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے روحانی علم کا نظریہ علاج یہ ہے کہ امراض کے جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی یا ذہنی وجود پر ضرب لگا لی جائے اور ذہنی طور پر اس کی نفی کی جائے تو بہت جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے نہ صرف جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے بلکہ پیچیدہ اور لا علاج امراض سے بھی نجات ممکن ہے چونکہ بیماریوں کا روحانی پہلو اس کتاب کا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم تفصیل میں جائے بغیر ایک ایسا عمومی پروگرام درج کر رہے ہیں جس کے ذریعے امراض میں قوت شفا کا زیادہ سے زیادہ ذہرہ کیا جا سکتا ہے جس قدر ذہیرہ زیادہ ہوگا اور مریض کی قوت یقین ارتکاز حاصل کرے گی وہ شفا کے قریب ہوتا جائے گا رات کو جلد سو جائیں اور صبح بیدار ہو جائیں بیدار ہونے کے وقت بیدار ہونے کا وقت نماز فجر سے نصف گھنٹہ قبل ہونا چاہیے باوضو ہو کر سانس کی مشق نمبر ایک انجام دے ذہن کو تمام خیالات سے آزاد کر کے چہل قدمی کریں اور یا حفیظ کا ورد کرتے رہیں یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آ جائے نماز فجر کے بعد مراقبہ میں بیٹھ کر یہ تصور کیا جائے کہ صاحب مراقبہ عرش الہی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور عرش سے اسم یا شافی کی نورانی شعائیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں دس سے پندرہ منٹ یہ تصور کیا جائے چند ماہ اس مراقبے پر عمل کرنے سے مریض کی طبیعت سہل کی صحت کی جانب مائل ہو جاتی ہے اور بلاہر مریض اچھا ہو جاتا ہے رنگ و روشنی کا مراقبہ زمین پر موجود ہر شے میں کوئی نہ کوئی رنگ نمایاں ہے کوئی شے بے رنگ نہیں ہے کیمیاوی سائنس بتاتی ہے کہ کسی عنصر کو شکست و رہت سے دوچار کیا جائے تو محسوس قسم کے رنگ سامنے آتے ہیں رنگوں کی یہ محسوس ترتیب کسی عنصر کی ایک بنیادی خصوصیت ہے چونکہ ہر عنصر میں رنگوں کی ترتیب جدا جدا ہے یہی قانون انسانی زندگی میں بھی نافذ ہے انسان کے اندر بھی رنگوں اور لہروں کا مکمل نظام کام کرتا ہے رنگوں اور لہروں کا خاص توازن کے ساتھ عمل کرنا کسی انسان کی صحت کا ضامن ہے اگر رن رنگوں میں رد و بدل ہو جائے تو انسانی طبیعت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جذبات اور محسوسات میں رنگوں کا کردار نہایت اہم ہے یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بری خبر سن کر چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے خوف کے عالم میں چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے غصے کی حالت میں آنکھیں اور چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے اگر کسی کمرے کی دیواروں کا رنگ گہرا سرخ ہو تو طبیعت پر بار محسوس ہونے لگتا ہے اگر اسی کمرے کی دیواروں کا رنگ نیلگو کر دیا جائے تو طبیعت سکون محسوس کرتی ہے سرسبد و شاداب درخت اور رنگ برنگے پھول دیکھ کر ذہنی اور جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے لیکن یہی پودے جب ہزا میں سبز لباس اتار کر زرد پیرہن اوڑھ لیتے ہیں تو انہیں دیکھ کر محسوسات بدل جاتے ہیں نظریہ رنگ و نور ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کے جسم بلکہ حواس میں بھی رنگوں کی محسوس مقداریں کام کرتی ہیں اگر کسی وجہ سے رنگوں کے نظام میں تبدیلی واقع ہو جائے کسی رنگ کی کمی ہو جائے کوئی رنگ زیادہ ہو جائے یا رنگوں کے تناسب میں فرق آ جائے تو محسوسات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے علم روحانیت میں شاگرد کے اور روشنی میں رد و بدل کیا جاتا ہے تاکہ شاگرد کا ذہن لاشوری حواس کے قریب ہو جائے مراقبے کی مسلسل مشق سے بھی روشنیوں کے نظام میں رنگینی بڑھنے لگتی ہے یہ ضروری ہے کہ روشنیوں اور رنگوں کی تبدیلیاں کسی صلاحیت کو بیدار کرنے میں استعمال ہوں اگر رنگوں اور روشنیوں کا اضافہ کسی صلاحیت کسی حص کی تعمیر میں حرچ نہیں ہوتا تو ان سے معمول کے حواس متاثر ہونے لگتے ہیں روحانی استاد شگرد کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا معائنہ کرتا رہتا ہے حسب ضرورت ان میں تصرف کی قوت سے کمی بیشی کرتا ہے تاکہ رنگوں اور روشنیوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شعور کی قوتیں بھی کام کرتی رہیں اس کے برعکس جب ایک عام شخص میں رنگوں اور روشنیوں میں معمول سے ہٹ کر تبدیلی واقعہ ہوتی ہے تو طبیعت اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا مظاہرہ کسی نہ کسی طبعی یا ذہنی تبدیلی کی صورت میں ہوتا ہے ہم اس کو کسی نہ کسی بیماری کا نام دیتے ہیں مثلا بلڈ پریشر کینسر فساد ہون ہون کی کمی سانس کے امراض دیکوسل گھنٹیا ہڈیوں کے امراض اعصابی تکالیف اور دیگر غیر معمولی احساسات اور جذبات وغیرہ روحانی علوم کے طالب میں کس قدر اور کس طرز پر رنگ و روشنی میں تبدیلی کی جائے اس کا تعین صرف ایک ماہر استاد ہی کر سکتا ہے طبیعت کا رجحان ذہن کی قوت طرز فکر طبعی ساخت اور دیگر بہت سارے عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے مراقبے کے ذریعے رنگ و روشنی کو جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے طریقہ نمبر ایک آرام دہ نشست میں بیٹھ کر تصور کریں کہ رنگ و روشنی کی لہریں پورے جسم میں جذب ہو رہی ہیں طریقہ نمبر دو مراقبے میں تصور کریں کہ رنگ یا روشنی کی لہر آسمان سے نازل ہو کر دماغ میں جذب ہو رہی ہے طریقہ نمبر تین مراقبے میں تصور کیا جائے کہ گرد و پیش کا پورا ماحول روشنی سے معمور ہے طریقہ نمبر چار یہ تصور کیا جائے کہ مراقبہ کرنے والا روشنی کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے طبی اور جسمانی لحاظ سے ہر رنگ اور روشنی کے الگ الگ حواس ہیں جب کسی روشنی کا مراقبہ کیا جاتا ہے تو ذہن میں کیمیابی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور دماغ میں مطلوبہ روشنی کو جذب کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے چونکہ طبی اور نفسیاتی امراض اور ان کا علاج اس کتاب کا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جائیں گے البتہ ایسے نفسیاتی عوارث جو ذہنی ٹوٹ پوٹ سے پیدا ہوتے ہیں ان کے تداروں کے لیے رنگوں اور روشنیوں کے مراقبے پیش خدمت ہیں نوٹ کسی رنگ یا روشنی کا مراقبہ کیا جائے اس کے لیے استاد کی رہنمائی اشد ضروری ہے نیلی روشنی نیلی روشنی سے دماغی امراض گردن اور کمر میں درد نیلی روشنی نیلی روشنی سے دماغی امراض گردن اور کمر میں درد ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی خرابی ڈپریشن احساس محرومی کمزور قوت ارادی سے نجات مل جاتی ہے مراقبے کا طریقہ یہ ہے یہ تصور کیا جائے کہ میں آسمان کے نیچے ہوں اور آسمان سے روشنی اتر کر میرے دماغ میں جمع ہو رہی ہے اور پورے جسم سے گزر کر پیروں کے ذریعے زمین میں ارتھ ہو رہی ہے جمیل الدین گجراوالا والا سے لکھتے ہیں گردن اور کمر کے درد کے لیے نیلی روشنی کا مراقبہ ہدایت کے مطابق کیا پہلے دن روشنی کا تصور کچھ زیادہ نہ تھا مگر دوسرے دن یوں محسوس ہوا جیسے نیلی روشنی کی ایک بڑی سی شوا آسمان سے اتر کر میرے دماغ کے اندر داخل ہو رہی ہے سارا دماغ نیلی روشنیوں سے بھر گیا پھر یہ روشنیاں دل میں داخل ہونے لگی اور دل سے اتر کر میدے سے ہوتی ہوئی پاؤں کے ذریعے زمین میں ارتھ ہونے لگی میری نظر ارتھ ہونے والی روشنیوں کی جانب گئی یوں لگا جیسے جسم سے نکلنے والی روشنیاں جسم میں داخل ہونے والی روشنیوں کے مقابلے میں کثیف ہیں خیال آیا کہ آنے والی روشنیوں کے بہاؤں نے بیماری کو اپنے ساتھ بہا کر جسم سے باہر نکال دیا ہے پندرہ منٹ کی سمل کے بعد طبیعت ہلکی ہو گئی مراقبے کے ہاتھ میں پر درد میں ایک حد تک افاقہ تھا ایک ماہ مسلسل یہ عمل کرنے سے اب میں مکمل طور پر شفا یاب ہوں رضیہ سلطانہ ٹنڈو آدم سے لکھتی ہیں میں عرصہ تین سال سے ڈپریشن میں مبتلا تھی مجھ پر وقتاً فوقتاً مایوسی کے دورے پڑا کرتے تھے حالانکہ بظاہر کوئی وجہ دکھائی نہ دیتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی خوشی کے نام سے تو میں ضرور واقف تھی مگر اس کے احساس سے زندگی محروم تھی نیلی روشنی کے علاج نے میری دنیا ہی بدل ڈالی چھ ہفتوں کے مراقبے نے میری کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹا دی ہیں لگتا ہے کہ نیلی روشنیوں نے میرے اندر غم کی لہروں کا رخ پلٹ دیا ہے محمد حامد کراچی سے لکھتے ہیں کہ میری عمر صرف بیس سال ہے کالج میں پڑھتا ہوں مگر قوت ارادی اس قدر کمزور ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کالج میں کسی سے بات کرنے میں محسوس ہوتی ہے قوت ارادی میری اس قدر کمزور ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کالج میں کسی سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے باوجود کوشش کے میری یہ کمزوری دور نہیں ہو رہی برائے مہربانی اس کے لیے کوئی علاج تجویز کریں ان کے لیے نیلی روشنی کا مراقبے کا علاج تجویز کیا گیا ایک ماہ کے بعد جواب میں حامد صاحب نے اپنی کیفیات یوں لکھیں قبلہ کعبہ صاحب عظیمی صاحب آپ بلا شبہ مہلو کے خدا کے ہمدرد ہیں آپ کی تجویز کردہ نیلی روشنی کے مراقبے نے میری دنیا ہی بدل ڈالی ہے اس ایک ماہ کے دوران میری شخصیت یکسر بدل کر رہ گئی ہے اب میں ایک نارمل حشاش بشاش نوجوان ہوں ہر بات نہایت ہی حد اعتمادی کے ساتھ کرتا ہوں نیلی روشنیوں کے مراقبے میں میری کیفیات مختلف ہیں جن کی مختصر رپورٹ لکھ رہا ہوں پہلے دن روشنی کا تصور ہی نہیں بندا بلکہ ذہن میں حیالات نہایت ہی تیزی سے آتے جاتے رہے آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے ان پر توجہ نہ دی پھر تصور میں آسمان سامنے آ گیا اور نیلے رنگ کے تصور نیلے رنگ کا تصور قائم ہو گیا پھر تقریباً کئی دنوں تک مسلسل ایک سی کیفیت رہی کہ نیلی شعائیں آسمان سے اتر کر میرے دماغ اور قلب میں جذب ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد کئی دنوں تک مجھے اپنا سراپا نیلی روشنیوں کا بنا ہوا دکھائی دیا مراقبے کے بعد میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا رفتہ رفتہ ذہن میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ میں بھی نارمل لڑکوں کی طرح ہر کسی سے گفتگو کر سکتا ہوں اور آج ایک ماہ بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اندر نئے حامد نے جنم لیا ہے میں اب بھی نیلی روشنی کا مراقبہ کر رہا ہوں اور ابھی کافی عرصے تک اسے جاری رکھنے کا ارادہ ہے زرد روشنی نظام ہضم حب سے ریاح آنتو کی دک پیچش کبز بواسیر میدے کا السر وغیرہ کے لیے نہایت ہی مؤثر علاج ہے کیس سلما چودھری ملتان سے لکھتی ہیں میں دو سال سے میدے کے السر کی مریضہ تھی آپ نے زرد روشنی کا مراقبہ کرنے کی ہدایت کی تھی میں اسی طرح تصور کرتی تھی کہ آسمان کے نیچے بیٹھی ہوں اور آسمان سے زرد روشنی نکل کر میرے سر پر سے ہوتی ہوئی میرے میں دو ہفتے آہستہ روشنی میں تحلیل ہو کر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے دو ہفتے بعد ایک دن مراقبے میں خود بخود یہ بات ذہن میں آ گئی اور اب السر میدے سے غائب ہو چکا ہے اور اب صرف زرد چمکیلی روشنی اور لطیف روشنیاں میدے میں موجود ہیں اس دن کے بعد تقریباً ہر روز یہی کیفیات رہی اور آج ایک ماہ ہو گیا ہے میں نے دوائیں بالکل چھوڑ دی ہیں صرف زرد روشنی کا مراقبہ کر رہی ہوں میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں میں تو آپ کا شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتی آپ نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے کاکڑا ٹاؤن سے منصور احمد لکھتے ہیں مجھے بہت پرانی پیچش کا مرض تھا ہر جگہ سے علاج کرایا مگر ذرا افاقہ نہ ہوا ہمت ہار کر میں تقریباً مایوس ہو کر بیٹھ گیا ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے عظیمی صاحب کا پتہ بتایا کہ تم وہاں جا کر علاج کراؤ میری حالت سنتے ہی عظیمی صاحب نے فرمایا آپ زرد روشنی کا مراقبہ کریں اللہ نے چاہا تو آرام آ جائے گا میں نے کچھ بے یقینی کے ساتھ اس عمل کو شروع کیا کیونکہ میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرا چکا تھا اور پیسہ بھی اس بیماری پر پانی کی طرح بہا چکا تھا کئی سالوں سے مسلسل پرہیزگاری چل رہی تھی اب یقین نہ آتا تھا کہ اتنے معمولی علاج سے مرض ٹھیک ہو جائے گا بہرحال مراقبہ شروع کیا تو دو دن تک تو تصور ہی نہ جمع پریشان حیالی ستاتی رہی پھر تیسرے دن زرد روشنی کا تصور قائم ہو گیا اور مراقبے میں میری دلچسپی قائم ہو ہوگی اسی طرح پندرہ دن کے بعد خوب اچھی طرح تصور قائم ہو گیا اور مجھے اپنے اندر ان روشنوں کی کیفیات محسوس ہونے لگی ہر وقت جو بیماری کا دباؤ تھا وہ دھیرے دھیرے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا اسی اسنا میں پیچش میں بھی افاقہ معلوم ہوا مجھے جو پرہیز بتایا گیا تھا اس پر بھی عمل کیا مرض میں کمی آئی تو خود بہت کھانے کو بھی جی چاہنے لگا ایک اور صاحب لاہور سے لکھتے ہیں مجھے آنتو کی دک گزشتہ تین سال سے تھی علاج بھی بتھیرا کرایا مسلسل پرہیز پر گزارا ہوتا رہا مجھے زرد روشنی کا مراقبہ بتایا گیا اور اس کے ساتھ ہی زرد روشنی کا پانی بھی پینے کو کہا گیا مسلسل علاج سے آنتو کی سوزش اور درد میں کافی افاقہ ہو گیا ڈاکٹر نے چیک کیا تو مجھے رپورٹ لکھ کر دی کہ آپ کو بیماری نہیں ہے میں اس دن اس قدر خوش تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار خوشی سے ہمکنار ہوا ہوں اب میں ہر وقت جس محفل میں بیٹھتا ہوں اپنے دوست بھائیوں سے مراقبے سے علاج پر ضرور گفتگو کرتا ہوں میرے نزدیک شکریہ کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس انمول علاج سے فائدہ اٹھائیں نارنجی جی روشنی سینے کے امراض مثلا دکو سل پرانی کھانسی دما وغیرہ کے لیے مفید علاج ہے ایک صاحب کو سل کا مرض تھا دو سال سے ان کے پھیپھڑے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں خون کی الٹیاں ہو جاتی تھیں انہیں نیلی روشنیوں کے مراقبے کے ساتھ ساتھ نارنجی شعاؤں کا تیل مالش کے لیے دیا گیا دو ماہ کے علاج سے ان کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ خون کی الٹیاں پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئیں چھ ماہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اس موزی مرض سے نجات مل گئی عطر حسین پھالیہ سے لکھتے ہیں کہ عرصہ بارہ سال سے دما کی شکایت میں مبتلا ہوں اور اب تو امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے بڑی آس کے ساتھ اس امید پر رجوع کر رہا ہوں کہ عظیمی صاحب کوئی حسوسی نظر فرمائیں گے بھی نارنجی شعاؤں کا مراقبہ اور پانی کا علاج کرایا گیا اللہ کے فضل سے بارہ سال پرانی بیماری کا خاتمہ ہو گیا سبز روشنی ہائی بلڈ پریشر اور خون میں حدت سے پیدا ہونے والے امراض جلدی امراض ہارش آتشک سوزاک چھیپ وغیرہ کا علاج ہے کیس نصر اللہ بیگ مردان سے لکھتے ہیں میرے سارے جسم پر ہارش تھی تین سال علاج ہوتا رہا مگر حال یہ تھا کہ ہارش سے زخم بن جاتے تھے بڑی تکلیف تھی بلاہر سبز روشنیوں کے مراقبہ اور سبز روشنیوں کے پانی سے پانچ ماہ کے عرصے میں اس تکلیف سے مکمل نجات مل گئی ناہید فاطمہ میاں والی ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں شدید طور پر مبتلا تھیں اتنی زیادہ کبھی کبھی حالت خراب ہو جاتی کہ گھر کا کام کاج بھی مشکل ہو جاتا اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر انداز ہو رہے تھے صبح و شام سبز روشنی کا مراقبے سے اور رات کو کمرے میں سبز بلب روشن رکھنے سے بیس دن میں حالت سدھر گئی سندس بطول پشاور سے لکھتی ہیں کہ میرے سارے جسم پر چھیپ پڑ جاتی تھی جس کی وجہ سے میں سخت احساس کمتری کا شکار تھی سبز روشنی کے علاج سے میری یہ شکایت اب ختم ہو چکی ہے اس علاج کے ساتھ ساتھ میں نے سمندری سیپ کا علاج بھی کیا تھا سرخ روشنی لو بلڈ پریشر انیمیا گھنٹیا دل کا گھٹنا دل کا ڈوبنا توانائی کا کم محسوس کرنا بزدلی نروس بریک ڈاؤن دماغ میں مایوس کن حیالات آنا موت کا خوف اونچی آواز سے دماغ میں چوٹ محسوس ہونا وغیرہ وغیرہ کے لیے سرخ روشنی کا مراقبہ کرایا جاتا ہے کیس ڈاکٹر نیاز حسین لکھتے ہیں ایک سال سے میری بیوی نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھی میڈیکل میں اس مرض کے لیے زیادہ تر آور دوائیاں استعمال کراتے ہیں جس سے دماغ کی حرکت اس قدر سست پڑ جاتی ہے کہ مریض کو نیند آ جاتی ہے نیند کی وجہ سے اس کا اعصابی تناؤ دور ہو جاتا ہے میں نے چھ ماہ تک بیوی کو ان ادویات پر رکھا مگر وہ ان کی عادی ہونے لگی اور دوا نہ کھانے کی صورت میں اس پر نروس بریک ڈاؤن کا پہلے سے بھی شدید دورہ پڑنے لگا میں نے اپنی بیگم کو سرخ روشنیوں کا مراقبہ کرایا بیماری کے اثرات چہرے سے مفقود ہیں بلا شبہ مراقبے سے علاج نہایت ہی مؤثر اور بے بےظہر علاج ہے اب میں اکثر اپنے مریضوں کو میڈیکل کے ساتھ ساتھ مراقبے کا علاج بھی بتا دیتا ہوں تاکہ نوہے انسانی اس فیضان نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائے سبغت اللہ لکھتے ہیں کہ میرا دماغ ہر وقت مایوس کن خیالات کی آماج کا بنا رہتا تھا وجہ اس کی کچھ نہ تھی بس دل ہر وقت نیگٹیو سوچ میں ڈوبا رہتا تھا سرخ روشنی کے مراقبے سے میری سوچوں میں مثبت تبدیلی آ گئی جامنی روشنی مردوں کے جنسی امراض اور خواتین کے اندر رحم سے متعلق امراض کا علاج ہے کیس ایک صاحب ڈیرا اسماعیل ہاں سے لکھتے ہیں جنسی کمزوری کی بنا پر میں شادی کے قابل نہ تھا اس کی وجہ سے شدید احساس کمتری کا شکار تھا جامنی روشنیوں کے مراقبہ اور جامنی تیل کی مالش نے میری یہ کمزوری کافی حد تک ختم کر دی ہے ایک خاتون چیچا وطنی سے لکھتی ہیں میری شادی کو عرصہ پانچ سال گزر گئے اولاد سے محرومی تھی ڈاکٹر رحم کے اندر ورم بتاتے تھے بہت علاج کرایا بلاہر جامنی روشنی کا مراقبہ اور جامنی تیل کی مالش نے رحم کے اندر کا ورم دور کر دیا اب میں امید سے ہوں گلابی روشنی مرگی دماغی دورے ذہن اور حافظہ کا ماف ہو جانا ڈر اور خوف عدم تحفظ کا احساس زندگی سے متعلق منفی حیالات آنا دنیا سے بیزاری سے نجات پانے کے لیے موثر علاج ہے کیس سلمان انصاری ٹھٹھا سے لکھتے ہیں میں عرصہ دراز سے مرغی کے مرض میں مبتلا تھا اس میں بڑی اذیتیں بھی اٹھائی ہیں کئی بار بازار میں چلتے چلتے دورہ پڑ گیا گر گیا اور چوٹیں لگی ایک دفعہ نہاتے ہوئے دورہ پڑ گیا ایک گھنٹے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا غرض یہ کہ میرے دیکھ بھال کے لیے لوگ ساتھ رہتے تھے جس کا مجھے ہر وقت احساس رہتا تھا بلا ہو عظیمی صاحب کا جنہوں نے گلابی روشنیوں کا مراقبہ تجویز کر کے میری مسیحائی کی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور پر شفا یاب ہو جاؤں گا شیما نازلی حیدرآباد سے لکھتی ہیں مسلسل ڈر اور خوف نے میری طبیعت میں بزدلی اور احساس شادی کے بعد کی زندگی میرے کسی امتحان سے کم نہ تھی ہر وقت شوہر کا اور نندو کا دل پر اس طرح تاری رہتا کہ باوجود تمام کام کرنے کے دل کی دہشت ختم نہیں ہوتی اور کوئی کچھ کہے نہ کہے میں خود ہر وقت اندر ہی اندر پتے کی طرح لرستی رہتی تھی اس کے ساتھ ہی اللہ میاں کا خوف بھی میرے مزاج کا ایک حصہ بن چکا تھا اپنی نظر میں میرا ہر فعل ایک گناہ لگتا اور میں ہر وقت اللہ سے ڈر ڈر کر معافی مانگتی رہتی اس دباؤ نے میرے تمام اعصاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں ہر وقت مزمحل رہنے لگی میرے شوہر نے مجھے گلابی روشنی کا مراقبہ کرنے کو کہا دو ماہ کی بات آج میں مطمئن ہوں اور کافی حد تک مجھے یقین ہے کہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤں گی مرتبہ احسان سو بار درود شریف اور سو بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر بند آنکھوں سے یہ تصور کیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس مراقبے سے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے مرتبہ احسان کا مراقبہ قیام و کے لیے نہایت ہی مفید مشق ہے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اس مراقبے کی مشق سے اللہ کا تصور قائم ہو جاتا ہے اور نماز میں سرور آنے لگتا ہے سعدیہ ہانم شاہ کوٹ سے لکھتی ہیں مرشد کریم کی اجازت سے میں نے مرتبہ احسان کا مراقبہ شروع کیا اس کی کیفیات درج ذیل ہیں مراقبے میں دیکھتی ہوں کہ میں عرش کے نیچے ہوں جس زمین پر ہوں وہ زمین پارے کی ہے اور میرے لیے نہایت ہی نرم اور ملائم بستر لگا ہوا ہے میں اس پر نہایت ہی آرام سے بیٹھی ہوں اوپر سے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی مجھ پر پڑ رہی ہے خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بینائی کا نور ہے اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجھے نہایت ہی محبت اور شفقت محسوس ہوئی مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں میرے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کا شوق ہے میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں کب آپ کو دیکھ سکوں گی اللہ نے فرمایا ابھی تم بہت چھوٹی ہو جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر ہم ہم کو دیکھ سکو گی میں اللہ سے برابر سوال کیے جا رہی ہوں کہ میں کب بڑی ہوں گی مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے پھر اس کے بعد خیال آیا کہ اللہ کو میں تو نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ میری بات بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی جب بڑی ہو جاؤں گی تو اللہ کو دیکھ لوں گی اس خیال نے میرے اندر ایک اطمینان بھر دیا میرا رواں رواں اس اطمینان کی خوشی اور لطافت کو محسوس کرنے لگا رشید ہان ڈیرا غازی ہان مرشد کریم کی اجازت سے مرتبہ احسان کا مراقبہ کیا کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے نیچے کھڑا ہوں اور عرش سے نور کا دریا آبشار کی صورت میں میرے اوپر آ رہا ہے اس کی شعائیں میرے سر سے اندر داخل ہو کر میرے آنکھوں کے اندر جذب ہونے لگیں مجھے ایسا لگا کہ میں نے دوربین لگا لی ہے جس سے مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس نور کی دھار میرے جسم کے ارد گرد لباس بن کر لپٹتی جا رہی ہے ہر دھار کے ساتھ ایک لباس میرے جسم سے لپٹتا محسوس ہوا جیسے کوئی ایک پر ایک کپڑا پہنتا جائے یہ تمام نور کے کپڑے مجھے میرے جلد کے ساتھ چمٹتے محسوس ہوئے دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لباس نظر آتے تھے اس طرح پینتیس لباس اس حسین نور نے مجھے پہنائے اور بہت دیر تک نور میری آنکھوں میں جذب ہوتا رہا پھر میری نگاہ عرش کو دیکھنے لگی اب عرش سے نور آنا بند ہو گیا مگر مجھے احساس ہوا کہ عرش پر ذات باری تعالیٰ موجود ہیں میں انتہائی مہمیت کے عالم میں اپنے رب کو دیکھنے لگا پھر مجھے یوں لگا کہ اللہ پاک کے اندر سے نور پھوٹ رہا ہے اور یہ نور میرے اوپر پڑ رہا ہے یہ نور پہلے سے بھی زیادہ روشن اور لطیف تھا اس کی روشنی میں میرا چہرہ افشاں کی طرح چمکنے لگا پھر مجھے اللہ بہت ہی قریب محسوس ہوئے بار بار میرے ذہن میں یہ آیت آنے لگی کہ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہے مراقبے میں سارا وقت مجھے اللہ کی قربت اور اس کے نور کا احساس رہا مجھے یوں لگا جیسے میں انتہائی لطیف روشنی سے بنا ہوا ہوں اس لطافت کو میرے قلب اور دماغ نے بھی محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت میرے اندر محسوس ہوئی میرا جی چاہا میں ہر وقت اسی طرح اللہ پاک سے قریب رہوں اس لمحے سوائے قربت کے اور کوئی تقاضا میرے اندر نہ تھا نوٹ راہ سلوک کے مسافر اپنی مرشد کریم کی اجازت سے مراقبہ کریں ہم بتا چکے ہیں کہ روحانیت شاگرد کے اندر ایسی حالت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس حد تک محسوس کر لیتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے سلاد کا پروگرام اس بات کی تکرار ہے کہ بندے کا تعلق ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر آن اس کے ساتھ موجود ہے جب انسان سلاد کے اندر اس بات کی مشق مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا ادراک مشاہدہ بن جاتا ہے اس مقام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتبہ احسان کا نام دیا ہے نماز فجر سے تقریباً بیس منٹ پہلے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر مسلح پر اس طرح بیٹھ جائیں جیسے اطا ہی یاد پڑتے وقت بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اللہ آپ کے سامنے موجود ہے پانچ سے دس منٹ تک یہ تصور کرنے کے بعد نماز فجر قائم کریں دوران نماز اللہ کو اپنے سامنے موجود دیکھنے کا تصور قائم رکھیں نماز اس تصور میں ادا کریں کہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ نماز کے تمام ارکان بارگاہ عز میں انجام دے رہے ہیں اس طرح ذہن اللہ کی طرف ہوگا اور جسم نماز کے ارکان ادا کر رہا ہوگا نماز میں آیات کی تلاوت کے وقت یہ تصور کریں کہ آپ اللہ سے محاطب ہیں سلام پھیرنے کے بعد اتحیات کی نشست میں بیٹھے بیٹھے چند منٹ تک اللہ کی موجودگی کا تصور جاری رکھیں اگر آپ کو اللہ کو دیکھنے کا تصور قائم کرنے میں دشواری محسوس ہو تو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور موجود ہیں اور اللہ آپ کی تمام حرکات و سکنات ملاحظہ فرما رہے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک تصور قائم کیا جا سکتا ہے اگر ابتدا میں تصور قائم نہ ہو سکے تو فکر مند نہ ہو متواتر اسی طریقے پر عمل پیرا رہیں انشاءاللہ جلد تصور قائم ہوگا اور نماز میں اللہ کی قربت کا حقیقی لطف حاصل ہوگا نماز ظہر اور عصر میں نماز سے پہلے چند منٹوں کے لیے اللہ حاضری اللہ ناظری کا ورد کریں اور اللہ کی موجودگی کا تصور کریں پھر ساری رکھتیں اسی تصور کے ساتھ ادا کریں مغرب کی نماز میں وقت کی کمی کے باعث نماز سے پہلے استغراق کی مشق اور تصور نہ کریں بلکہ ساری رکھتیں اس تصور میں ادا کریں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں نماز عشاء سے پہلے اتحیات کی نشست میں بیٹھ کر اللہ کی موجودگی کا تصور پانچ منٹ تک کرنے کے بعد فرض نماز اسی تصور میں قائم کریں رات کو سونے سے پہلے کسی بھی آرام دہ نشست میں بیٹھ کر اللہ کو دیکھنے کا تصور یا یہ تصور کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے دس منٹ تک قائم رکھیں پھر سو جائیں اگر نماز میں دل نہ لگے یا نمازیں بار بار قضا ہوتی ہیں تو چالیس روز نماز فجر کی نماز باجماعت ادا کریں انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہ ہوگی غیب کی دنیا سلاد اس عبادت کا نام ہے جس میں اللہ کی بڑائی تعظیم اور اس کی ربوبیت اور حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے سلاد ہر پیغمبر پر اور اس کی امت پر فرض کی گئی ہے سلاد قائم کر کے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سلاد فواہشات اور منقرات سے روک دیتی ہے سلاد دراصل اللہ کے لیے ذہنی مرکزیت کے حصول کا یقینی ذریعہ ہے سلاد میں یہ ذہنی یکسوئی کانسنٹریشن حاصل ہوتی ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا زمین پر آباد کیا تو اس کی غرض یہ بیان کی اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ سلاد آپ کے ساتھ تعلق و رابطہ قائم کریں حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے یہ دعا کی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو سلاد یعنی رابطہ قائم کرنے والا بنا حضرت اسماعیل اپنے اہل عیال کو سلاد قائم کرنے کا حکم دیتے تھے سورہ مریم آیت نمبر پچپن حضرت لوت حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور سلاد قائم کرنے کی وہی کی سورہ الانبیاء آیت نمبر تہتر حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے میرے بیٹے سلاد قائم کر سورہ لکمان آیت نمبر سترہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور میری یاد کے لیے سلاد قائم کر یعنی میری طرف ذہنی یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہے سورہ تاہا آیت نمبر چودہ حضرت حضرت موسیٰ اور کو کو ان کے ساتھ بنی اسرائیل اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے سلاد کا حکم دیا ہے سورہ مریم آیت نمبر اکتیس آخری آسمانی کتاب قرآن بتاتا ہے کہ عرب میں یہود اور عیسائی قائم ال تھے ترجمہ اے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ یعنی اللہ کے ساتھ سفردگی کرتے ہیں آل عمران آیت نمبر ایک سو تیرہ اور وہ لوگ جو محکم پکڑتے ہیں کتاب اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام اور آسمانی قانون کو اور قائم رکھتے ہیں سالات ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکی کرنے والوں کے اعراف نمبر ایک سو بیس بندہ جب اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس سے وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو کر وہاں کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے سلاد کے معنی محفوم اور نماز کے اعمال پر تفکر کرنے سے یہ نتیجہ احض ہوتا ہے کہ سلاد دراصل ذہنی صلاحیت کانسنٹریشن کو بحال کر دیتی ہے انسان ذہنی یکسوئی کے ساتھ شعوری کیفیات سے نکل کر لا شعوری کیفیات میں داخل ہو جاتا ہے مراقبے کا محفوم بھی یہی ہے کہ بندہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر شعوری دنیا سے نکل کر لا شعوری دنیا غیب کی دنیا سے آشنا ہو جائے بندہ جب سلاد قائم کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پوری نماز مراقبہ ہے سلاد یعنی نماز میں یکسوئی حاصل کرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے اور اللہ کے سامنے سجدہ حضوری کرنے کے لیے یہ مراقبہ کیا جاتا ہے کرایا جاتا ہے وضو کے بعد سلاد قائم کرنے سے پہلے آرام دہ نشست میں قبلہ رخ بیٹھ کر تین مرتبہ درو شریف تین بار کلمہ شہادت پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں ایک منٹ سے تین منٹ تک یہ تصور قائم عرش پر اللہ موجود ہے تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور میں عرش کے نیچے ہوں اس کے بعد کھڑے ہو کر سلاد قائم کرے مراقبہ کی طرح آدمی جب گرد و پیش سے حبر ہو کر نماز میں یکسوئی حاصل کر لیتا ہے تو یہی قیام ہم سلاد کا مراقبہ ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ان حقائق و معرف کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے باوسیلہ حضرت جبرائیل آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلب اتھر پر نازل فرمایا قرآن مجید کا ہر لفظ انوار و تجلیات کا ذہیرہ ہے بظاہر مضامین غیب عربی الفاظ میں سامنے ہیں لیکن الفاظ کے پیچھے نوری تمصیلات اور معنی کی وسیع دنیا موجود ہے تصوف اور روحانیت میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ روح کی آنکھ سے الفاظ کے نوری تمثلات کا مشاہدہ حاصل کیا جائے تاکہ قرآن پاک اپنی پوری جامعت اور معنویت کے ساتھ روشن ہو جائے قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے اور اسے حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے چاہے نماز میں تحجد کے نوافل میں یا صرف تلاوت کے وقت آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ اس کلام کے ذریعے مجھ سے محاطب ہیں اور میں ملائے اعلیٰ کی معرفت اس کلام کو سن رہا ہوں اس وقت وہ یہ خیال قائم رکھے کہ رحمت الہی الفاظ کے نوری تمثلات پر تمثلات اس پر منکشف کر رہی ہے جب آدمی اس ذہنی توجہ مراقبہ کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کرتا ہے جب آدمی اس ذہنی توجہ مراقبہ کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کرتا ہے تو اس نسبت میں انہماک ہوتا ہے جس نسبت سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے نسبت کے بار بار دور کرنے سے بار بار دور کرنے سے آدمی کا قلب ملائے اعلیٰ سے ایک ربط پیدا کر لیتا ہے چنانچہ جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو جس قدر اس کے قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے اسی مناسبت سے معنی اور مفاہیم کو نورانی دنیا اس کے اوپر ظاہر ہونے لگتی ہیں مراقبہ موت انسان کی زندگی مادی جسم کے فنا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی انسانی انا موت کے بعد مادی جسم کو حیرآباد کر روشنی کا بنا ہوا جسم اختیار کر لیتی ہے اور روشنی کے جسم کے ذریعے رہتی ہیں اس کی مثال ہاپ کی حالت ہے ہاپ میں مادی حواس روشنی کی دنیا میں کام کرنے والے حواس سے مغلوب ہو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے اس وقت ہماری کیفیات موت سے مشابت رکھتی ہیں لیکن جب مادی جسم کے حواس پر روشنی کے جسم کے حواس کا اس طرح غلبہ ہو جائے کہ مادی حواس کا روشنی کے حواس پر دوبارہ غالب آنا ممکن نہ ہو تو مادی جسم کا کا شکار ہو کر جاتا ہے ہے اسی نام موت بیدادی حواس کو وقتی طور پر مغلوب کر کے روشنی کے حواس کو خود پر تاری کر لینے کے لیے مراقبہ موت کیا جاتا ہے مراقبہ موت کی مشق میں مہارت حاصل کر لینے کے بعد کوئی شخص جب چاہتا ہے مادی حواس کو مغلوب کر کے روشنی کے حواس غالب کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے مادی حواس میں واپس آ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مر جاؤ مرنے سے پہلے حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مادی حواس کو اس طرح مغلوب کر لیا جائے کہ آدمی موت کے حواس سے واقفیت ہو جائے یعنی وہ مادی حواس میں رہتے ہوئے موت کے بعد کی دنیا کا مشاہدہ کر لے اعراف کسی آرام دہ جگہ پر پش کے بل لیٹ جائیں پھر جسم کے ہر حصے پر یکے بعد دیگرے توجہ مرکوز کر کے ریلیکس کریں تصور کریں کہ آپ روشنی کے جسم کے ذریعے فضا میں اڑتے ہوئے اس عالم کی طرف جا رہے ہیں جو موت کے بعد کا عالم ہے رفتہ رفتہ روشنی کا جسم جس کو جسم مثالی بھی کہتے ہیں متحرک ہو کر اس دنیا کی سیر کرنے لگ جس میں انسان بعد رہتا ہے اور مادی تقاضے پورے کرتا ہے آئیے موت کے بعد کی زندگی کا کھوج لگاتے ہیں دوزانو بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں منہ بند کر کے ناک کے دونوں سراہوں سے گہرائی میں سانس لے کر سینے میں روک لیں جب تک آسانی کے ساتھ برداشت کر سکیں سانس رو کے رہیں اور پھر منہ کھول کر آہستہ آہستہ بہت آہستہ سانس باہر نکالیں قبر کی گہرائی کا تصور کر کے روحانی طور پر قبر کے اندر اتر جائیے بس ٹھیک ہے اب ہم قبر کے اندر ہیں مٹی اور کافور کی ملی جلی خوشبو دماغ میں بس گئی ہے یہاں آکسیجن اتنی کم ہے کہ دھم گٹ رہا ہے آنکھیں بوجل اور ہمار علود ہو گئی ہیں پپوٹے ساکت ہیں پل کے جھپکنے کا عمل ہتم ہو گیا ہے یہ دیکھئے نظر ایک جگہ قائم ہو گئی ہے آنکھوں کے سامنے سپرنگ کی طرح چھوٹے چھوٹے دائرے اور بڑے بڑے دائرے آنا شروع ہو گئے ہیں یا بدی العجائب منظر کس قدر خوش رنگ اور حسین ہیں یہ ایک دم گھپ اندھیرہ کیسے ہو گیا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہ دیکھو سامنے دور بہت دور تقریباً دو سو میل کے فاصلے پر ہلا میں رہی ہے ذرا اس طرف دیکھیے یہ دروازہ ہے چلیے آتے ہیں کیا خوب یہاں تو پورا شہر آباد ہے بلند و بالا عمارتیں ہیں لکھوری اینٹوں کے مکان اور چکنی مٹی سے بنے ہوئے کچے مکان بھی ہیں دھوبی گھاٹ بھی ہے اور ندی نالے بھی جنگل بیابان بھی ہیں اور پھولوں پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور باغات بھی یہ ایک ایسی بستی ہے جس میں محلات کے ساتھ ساتھ پتھر کے زمانے کے گاروں میں رہنے والے آدم زاد بھی مقیم ہیں ادھر دیکھیے کتنا گہرا اور اندھیرا گار ہے آئیے جھانک کر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے حیرت ہے اس کے اندر تو آدم ذات اور ان کے خاندانوں کے لوگ ان کی روحیں آرام کر رہی ہیں کس قدر شرم کی بات ہے کہ ماورائی دنیا کے اس خطے میں سب لوگ ننگے ہیں اور انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ستر پوشی بھی کوئی ضروری عمل ہے یہ لباس سے آزاد لوگ ہمیں اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں ذرا ان کے قریب تو چلیں ایک صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا آپ نے اپنے لطیف نرم و نازک جسم پر یہ بوجھ کیوں ڈال رکھا ہے سورج شکل سے آپ ہماری نو کے افراد نظر آتے ہیں بہت بحث و تمہیز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے کے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا عراف ہے جب زمین پر انسانوں کے لیے کوئی معاشرتی قانون رائج نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں ستر پوشی کا کوئی تصور نہیں تھا عظیم عظیم و و شان شان شہر شہر یہ اس قدر جس کی آبادی سے متجاوز ہے لاکھوں کروڑوں سال سے آباد ہے اس شہر میں گھوم کر لاکھوں سال کی تہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے یہاں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو آگ کے استعمال سے واقف نہیں اور ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو پتھر کے زمانے کے لوگ کہے جاتے ہیں اس عظیم و شان شہر میں ایسی بستیاں بھی موجود ہیں جن میں آج آج کی سائنس کے بہت زیادہ ترقی یافتہ قومیں رہتی ہیں جنہوں نے اس ترقی یافتہ زمانے سے زیادہ طاقتور ہوائی جہاز اور میزائل بنائے تھے امتاد زمانہ نے جن کا نام اڑن کھٹولے وغیرہ رکھ دیا اس شہر میں ایسی دانشور قوم آباد ہے جس نے ایسے فارمولے ایجاد کر لیے تھے جس سے کشے سکل حتم ہو جاتی ہے اور ہزاروں ٹن وزنی چٹان کا وزن پرو سے بھی بھرے ہوئے تکیے سے کم ہو جاتا ہے اس لاکھوں سال پرانے شہر میں ایسی قومیں بھی مہوے استراحت یا مبتلا رنج و علام ہیں جنہوں نے ٹائم سپیس کو لیس کر دیا تھا اور زمین پر رہتے ہوئے اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ آسمان پر فرشتے کیا کام کر رہے ہیں اور زمین پر کیا ہونے والا ہے وہ اپنی ایجادات کی مدد سے ہواؤں کا رخ پھیر دیتے تھے اور طوفانوں کے جوش کو جھاگ میں تبدیل کر دیتے تھے اس حطہ ماورائی زمین میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جنت میں اللہ کے مہمان ہیں اور ایسے شکی بھی موجود ہیں جن کا مقدور دوزخ کا ایندھن بننا ہے یہاں کھیت کھلیان بھی ہیں اور بازار بھی ایسے کھیت کھلیان جن میں کھیتی تو ہو سکتی ہے لیکن ذہیرہ اندوزی نہیں ایسے بازار ہیں جن میں دکانیں تو ہیں لیکن خریدار کوئی نہیں چلیے اس بازار میں چلتے ہیں چلیے اس بازار میں چلتے ہیں کاروبار ایک صاحب دکان لگائے بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں ان میں سامان وغیرہ کچھ نہیں ہے کتنا اداس اور پریشان ہے یہ شخص پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہا میں اس بات سے غمگین ہوں کہ مجھے پانچ سو سال بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں میرے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا ہے معلوم ہوا کہ یہ شخص دنیا میں سرمایہ دار تھا منافع ہو رہی اور چور بازاری اس کا پیشہ تھا برابر کی دکان میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے بوڑھا آدمی ہے بال بالکل خشک الجھے ہوئے چہرے پر وحشت اور گھبراہٹ ہے سامنے کاغذ اور حساب کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں یہ ایک کشادہ اور قدرے صاف مکان ہے یہ صاحب کاغذ قلم لیے رقبوں کی میزان دے رہے ہیں اور جب رقموں کا جوڑ کرتے ہیں تو بلند آواز سے عداد گنتے ہیں کہتے ہیں دو اور دو سات سات اور دو دس دس اور دس انیس اس طرح پوری میزان کر کے دوبارہ ٹوٹل کرتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے اب اس طرح میزان دیتے ہیں دو اور تین پانچ پانچ اور پانچ سات سات اور نو بارہ مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب میزان کی جانچ کرتے ہیں تو میزان غلط ہوتی ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ رقموں کا جوڑ صحیح نہیں ہے تو وحشت میں چیختے چلاتے ہیں بال نوچتے ہیں اور خود کو کوستے ہیں بڑھ بڑھاتے اور سر کو دیوار سے ٹکراتے ہیں اور پھر دوبارہ میزان میں منہمک ہو جاتے ہیں بڑے میاں سے پوچھا جناب آپ کیا کر رہے ہیں کتنی مدت سے آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں بڑے میاں نے غور سے دیکھا اور کہا میری حالت کیا ہے کچھ نہیں بتا سکتا چاہتا ہوں کہ رقبوں کی میزان صحیح ہو جائے مگر تین ہزار سال ہو گئے ہیں کم وقت یہ میزان صحیح ہونے میں نہیں آتی اس لیے کہ میں زندگی میں لوگوں کے حسابات میں دانستہ ہیر پھیر کرتا تھا بدماملی بدماملہ میرا شوار تھا علماء سو سے تعلق رکھنے والے ان صاحب سے ملیے داڑھی اتنی بڑی جیسے جھڑ بیر کی جھاڑی چلتے ہیں تو داڑھی کو اکٹھا کر کے کمر کے گرد لپیٹ لیتے ہیں اس طرح جیسے کہ پٹکا لپیٹ لیا جاتا ہے چلنے میں داڑھی کھل جاتی ہے اور اس میں الجھ کر زمین پر اوندے منہ گر جاتے ہیں اٹھنے میں داڑھی پھر کھل جاتی ہے اور الجھ پر منہ کے بل گر کرتے ہیں اور الجھ کر منہ کے بل گرتے ہیں سوال کرنے پر انہوں نے بتایا دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور داڑھی رکھنا میرے نزدیک بڑی نیکی تھی اس نیکی کے ذریعے بہت آسانی سے سیدھے اور نیک لوگوں سے اپنی مطلب برآری کر لیا کرتا تھا وہ دیکھیے سامنے بستی سے باہر ایک صاحب زور سے آواز لگا رہے ہیں اے لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں اے لوگو آؤ اور سنو اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتے ہیں کوئی بھی آواز پر کان نہیں دھرتا البتہ فرشتوں کی ایک ٹولی ادھر آ نکلتی ہے علماء سو ہاں سناؤ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ناسے فوراں فوراً کہتا ہے بہت دیر سے پیاسا ہوں پہلے مجھے پانی پلاؤ پھر بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتے کھولتے ہوئے پانی کا ایک گلاس منہ کو لگا دیتے ہیں ہونٹ جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور جب وہ پانی پینے سے انکار کرتا ہے تو فرشتے بھی ابلتا اور کھولتا ہوا پانی اس کے منہ پر انڈیل دیتے ہیں ہنستے اور کہہ کے لگاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں مردود کہتا تھا آؤ اللہ کی بات سناؤں گا دنیا میں بھی اللہ کے نام کو بطور کاروبار استعمال کرتا تھا یہاں بھی یہی کر رہا ہے جھلسے اور جلے ہوئے منہ سے ایسی وحشتناک آوازیں اور چیہیں نکلتی ہیں کہ انسان کو سننے کی تاب نہیں چلیے دور بہت دور بھاگ چلیے لگائی بجائی اس عظیم و شان شہر میں ایک تنگ اور تاریک گلی ہے گلی کے احتتام پر کھیت اور جنگل ہیں یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے مکان کیا ہے بس چار دیواری ہے اس مکان پر کسی ربڑ نما چیز کی جالی اور چھت پڑی ہوئی ہے دھوپ اور بارش سے بچاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس مکان میں صرف عورتیں ہیں چھت اتنی سی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ماحول میں گٹن اور اضطراب ہے ایک صحابہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھی ہیں عجیب اور بڑی سی بات بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ٹانگوں سے اوپر کا حصہ معمول کے مطابق اور ٹانگیں دس فٹ لمبی ہیں اس حیت کا ذائق میں دیکھ کر ان سے پوچھا محترمہ یہ کیا موما ہے بتایا کہ میں دنیا فانی میں جب کسی کے گھر جاتی وہاں کی بات دوسری جگہ اور یہاں کی بات تیسری جگہ کلی لگا کر کرتی تھی دنیا والے اسے لگائی بجائی کہتے ہیں اب حال یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں ٹانگوں میں انگارے بھرے ہوئے ہیں ہائے میں جل رہی ہوں اور کوئی نہیں کھائے غیبت چہرے پر اور ڈر اور خوف نمایا چھپتے چھپاتے دبے پاؤں یہ شخص ہاتھ میں چھری لیے جا رہا ہے اف خدایا اس نے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی پشت میں چھری گھوم دی اور بہتے ہوئے ہون کو کتے کی طرح زبان سے چاٹنے لگا تازہ تازہ اور گاڑا ہون پیتے ہی کہہ ہو گئی خون کی کہہ نحیف اور نظار زندگی سے بیزار کراہتے ہوئے کہا کاش عالمی فانی میں یہ بات میری سمجھ میں آ جاتی کہ غیبت کا انجام یہ ہوتا ہے اونچی اونچی بلڈنگیں شکل و صورت میں انسان ڈیل ڈول کے اعتبار سے دیو قد تقریباً بیس فٹ جسم بے انتہا چوڑا قد کی لمبائی اور جسم کی چوڑائی کی وجہ سے کسی کمرے یا کسی گھر میں رہنا ناممکن بس ایک کام ہے کہ استراری حالت بے مکانوں کی چھت پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں بیٹھ نہیں سکتے لیٹ بھی نہیں سکتے ایک جگہ قیام کرنا بھی بس کی بات نہیں ہے اس اس اس اس چھت چھت چھت چھت سے سے پر پر اور مسلسل لگا رہے ہیں کبھی روتے ہیں اور کبھی بے قرار ہو کر اپنا سر پیٹتے ہیں پوچھا یہ کیا تماشا ہے یہ کس عمل کی پاداش ہے آپ اس قدر غمگین اور پریشان حال کیوں ہیں جواب دیا میں نے دنیا میں یتیموں کا حق غصب کر کے بلڈنگیں بنائی تھیں یہ وہی بلڈنگیں اور عمارتیں ہیں آج ان کے دروازے میرے اوپر بند ہیں لذیذ اور مرغن خانوں نے میرے جسم میں ہوا اور آگ بھر دی ہے ہوا نے میرے جسم کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ گھر میں رہنے کا تصور میرے لیے انہونی بات بن گئی ہے آہ یہ آگ مجھے جلا رہی ہے میں جل رہا ہوں بھاگنا چاہتا ہوں مگر فرار کی تمام راہیں ختم ہو گئی ہیں آئیے اب مرنے کے بعد زندگی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں ملک الموت مراقبہ موت میں دیکھا کہ کھیت کے کنارے ایک کچا کوٹھا بنا ہوا ہے کوٹھے کے باہر چہار دیواری ہے چہار دیواری کے اندر سہن ہے سہن میں گھنا درخت ہے غالباً یہ درخت نیم کا ہے اس درخت کے نیچے بہت سے لوگ جمع ہیں میں بھی وہاں پہنچ گیا میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہے اور ایک صاحب سے الجھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم میرے ہامند کو نہیں لے جا سکتے وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے عورت نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر مارے اور زاروں کتار رونے لگی میں آگے بڑھا اور پوچھا کیا بات ہے آپ اس عورت کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں ان صاحب نے کہا مجھے غور سے دیکھو اور پہچانو کہ میں کون ہوں میں نے وہیں کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لیں جیسے مراقبہ کرتے وقت بند کی جاتی ہیں اور ان صاحب کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت ملک الموت ہیں میں نے بڑے ادب سے سلام کیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے حضرت اسرائیل نے مسافہ کیا جس وقت میں نے ان سے ہاتھ ملائے ہوا کہ میرے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی جھٹکے بھی لگے جن سے میں کئی کئی فٹ اوپر اچھل اچھل گیا آنکھوں میں سے چنگاریاں نکلتی نظر آئیں بہت ڈرتے ڈرتے اور تقریباً التجا کے انداز پوچھا اس عورت کے حامد کا کیا معاملہ ہے حضرت اسرائیل نے کہا یہ صاحب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ عورت ان کی بیوی ہے اور یہ بھی برگزیدہ بیوی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پر دنیا چھوڑ دو لیکن مجھے یہ ہدایت ہے کہ اگر ہمارا بندہ تو روح قبض کی جائے اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ راضی بر رضا ہے اور اس دنیا سے سفر کرنے کے لیے بے قرار ہے لیکن بیوی صاحبہ کا اصرار ہے شوہر کو نہیں جانے دوں گی تا وقت کہ ہم دونوں پر ایک ساتھ موت وارد ہو اس احاطہ میں مٹی اور پھونس کے بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر ملک الموت میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے وہاں ایک ہزر صورت بزرگ بورے رنگ کے کمبل پر لیٹے ہوئے ہیں یہ کمبل زمین پر بچھا ہوا ہے سرہانے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے کہیں کہیں سے سلائی ادڑی ہوئی ہے اور اس میں کھجور کے پتے دکھائی دے رہے ہیں کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیا ان بزرگ کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے داڑھی گول اور چھوٹی ہے لمبا قد اور جسم بھرا ہوا پیشانی کھلتی ہوئی آنکھیں بڑی بڑی اور روشن ایک بات جس کو میں نے کیا یہ تھی کہ پیشانی سے سورج کی طرح کی شوائیں نکل رہی تھیں ان پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی حضرت ملک المول نے کمرے میں داخل ہو کر کہا یا عبداللہ السلام علیکم میں نے بھی ملک المول کی تقلید میں یا عبداللہ السلام علیکم کہا حضرت عبداللہ غالباً ان کا نام عبداللہ ہی ہوگا انہوں نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا ہمارے حال کا کیا حکم لائے ہو ملک الموت نے دس بدستہ عرض کیا ملک المول نے دس بستہ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے حضرت ملک المول ہو کر ان بزرگ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے بزرگ نہایت آہستگی سے لیٹ گئے جسم نے ایک جھرجری لی اور اس مقدس اور برگزیدہ ہستی کی روح پر فتح کے حضور پرواز کر گیا اتنا اونچا اتنا اونچا مراقبہ نور روحانی علوم کے مطابق کائنات کی تحلیق کا بنیادی انصر نور جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے روشنی کا نام ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری روشنی ہے روشنی لہریں رنگ آبادیا سب نور کی گوناگو صفات ہیں نور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرتا ہے اور ماضی اور حال کا ربط قائم رکھتا ہے اگر یہ ربط قائم نہ رہے تو کائنات کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو جائے گا اور وہ نابود ہو جائے گی اس کی ایک مثال حافظہ ہے ہم انفرادی اور نوعی طور پر ہر آن اور ہر لمحہ اپنے ماضی سے منسلک ہیں جب ہم اپنے بچپن یا گزرے ہوئے کسی لمحے کو یاد کرتے ہیں تو نور کے ذریعے ماضی حال میں وارد ہو جاتا ہے اور ہمیں بچپن کے واقعات یاد آ جاتے ہیں نہ صرف انسان بلکہ جنات ملائکہ اور دوسری محلوقات کے حواس بھی نور پر قائم ہیں روحانیت میں نور سے تعارف حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مراقبہ نور کے ہی طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک طالب علم تصور کرتا ہے کہ ساری کائنات اور اس کی محلوقات نور کے وسیع اور اس سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں وہ خود کو بھی نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا تصور کرتا ہے دو عرش کے اوپر سے نور کا دھارا ساری دنیا پر برس رہا ہے صاحب مراقبہ خود پر بھی نور برستا ہوا تصور کرتا ہے تین قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ نور ہے اللہ نور ہے مانو اور زمین کا اس نور کی مثال تاک کی ماند ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو اور وہ چراغ شیشے کی کندیل میں ہے سورہ نور روحانی طالب علم اس آیت میں مطابق تصور کرتا ہے کہ چراغ کے نورانی شعوں سے اس کے تمام جسم منور ہو رہا ہے مذہب عالم نے کسی نہ کسی طرح ایک نظر نہ آنے والی روشنی کا تذکرہ کیا ہے ایسی روشنی جو ساری روشنیوں کی اصل ہے اور تمام موجودات میں موجود ہے انجیل میں درج ہے خدا نے کہا اور روشنی ہو گئی موسیٰ نے وادی سینا میں سب سے پہلے جھاڑی میں روشنی کا مشاہدہ کیا اور اسی روشنی کی معرفت اللہ کا کلام ہے مشرف ہوئے ہندو مت میں اس روشنی کا نام جوت ہے روحانی علوم کے ہر مکتبہ فکر میں نور کا مراقبہ کیا جاتا ہے اور طریقہ کم و بیش وہی ہوتا ہے جو کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کشف القبور مرنے کے بعد آدمی کی مادی دنیا ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے زندگی ایک نئی ڈائمینشن میں جاری رہتی ہے اور انا دوسری میں انا دوسری دنیا میں زندگی کے شب و روز پورے کرتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو آراف کہتے ہیں آراف کی زندگی کا دار و مدار دنیا کے امال پر ہے اگر انتقال کے وقت کوئی شخص سکون سے لبریز اور ذہنی پراگندی اور ذہنی پراگندگی اور کثافت سے آزاد ہے تو عراف کی کیفیات میں بھی سکون اور اطمینان قلبی کا غلبہ ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے بے سکونی ضمیر کی حلش اور ذہنی گھٹن لے کر عراف میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی کیفیات اس کا استقبال کرتی ہیں کشف القبور کا مراقبہ اس شخص کی قبر پر کیا جاتا ہے جس سے عراف میں ملاقات کرنا مقصود ہو مراقبہ کشف القبور کے ذریعے مرحوم یا مرحومہ سے نہ صرف ملاقات ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں جب کشف القبور کا مراقبہ کسی بزرگ یا وری اللہ کے مزار پر کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد بزرگ کی زیارت اور روحانی فیض کا حضول ہوتا ہے مراقبہ کشف القبور کا طریقہ یہ ہے قبر کی پائنتی کی طرف بیٹھ جائیں ناک کے ذریعے آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں اور جب سینہ بھر جائے تو روکے بغیر آہستگی سے باہر نکال دیں یہ عمل گیارہ مرتبہ کریں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور کو قبر کے اندر مرکوز کر دیں کچھ دیر کے بعد ذہن کو قبر کے اندر گہرائی کی طرف لے جائیں گویا قبر ایک گہرائی ہے اور آپ کی توجہ اس میں اترتی جا رہی ہے اس تصور کو مسلسل قائم رکھیں باطنی نگاہ متحرک ہو جائے گی اور مرحوم شخص کی روح سامنے آ جائے گی ذہنی سکت اور قوت کی مناسبت سے مسلسل مشق اور کوشش کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے صلاحیت کو زیادہ تر اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کی زیارت اور فیوز کے حصول کے لیے استعمال کریں جاؤ بے جا اس صلاحیت کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے قبر شریف کے پیروں کی جانب مراقبہ کیا تو دیکھا کہ میرے اندر سے روح کا ایک پرت نکلا اور قبر کے اندر اتر گیا دیکھا کہ لال شہباز کلندر تشریف فرما ہے قبر بڑے وسیع اور ریز کمرے کی مانند ہے قبر کے بائیں طرف دیوار میں ایک کھڑکی یا چھوٹا دروازہ ہے کلندر لال شہباز نے فرمایا جاؤ یہ دروازہ کھول کر اندر کی سیر کرو تم بالکل آزاد ہو دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک باغ نظر آیا اتنا خوبصورت اور دیدہ زیر باغ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اس میں کیا کچھ نہیں ہے سبھی کچھ تو موجود ہے ایسے پرندے دیکھے جن کے پروں سے روشنی نکل رہی ہے ایسے پھول دیکھے جن کا تصور نو انسانی کے شعور سے ماورا ہے پھولوں میں ایک خاص اور عجیب بات نظر آئی کہ ایک ایک پھول میں کئی سو رنگوں کا امتزاج اور یہ رنگ محض رنگ نہیں بلکہ ہر رنگ روشنی کا ایک کمکما بنا ہوا ہے جب ہوا چلتی ہے تو یہ رنگ امیزا تو یہ رنگ امیز روشنیوں سے مرکب پھول ایسا سما پیدا کرتے ہیں کہ ہزار بلکہ کروڑوں روشنیوں کے رنگ برنگے کمکمے درختوں اور پودوں کے جھولوں پر جیسے جھول رہے ہوں درختوں میں خاص بات نظر آئی کہ ہر درخت کا تنا اور شاہیں پتے پھل اور پھول بالکل ایک دائرے میں تحلیق کیے گئے ہیں جس طرح برسات میں سام کی چھتری زمین سے اگتی ہے اسی طرح گول اور بالکل سیدھے تنے کے ساتھ یہاں کے درخت ہیں ہوا جب درختوں اور پتوں سے ٹکراتی ہے تو ساز بجنے لگتے ہیں ان سازوں میں اتنا کیف ہوتا ہے کہ آدمی کا دل وجدان سے معمور ہو جاتا ہے اس باغ میں انگور کی بیلیں بھی ہیں انگوروں کا رنگ گہرا گلابی یا گہرا نیلا ہے بڑے بڑے ہوشوں میں ایک ایک انگور اس فانی دنیا کے بڑے سیب کے برابر ہے اس باغ میں آبشار اور صاف و شفاف دودھ جیسے پانی کے چشمے بھی ہیں بڑے بڑے حوضوں میں سینکڑوں قسم کے کمل کے پھول گردن اٹھائے کسی کی آمد کے منتظر نظر آتے ہیں باغ میں ایسا سما ہے جیسے صبح صادق کے وقت ہوتا ہے یا بارش تھمنے کے بعد سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہوتا ہے اس باغ میں پرندے طیور تو ہزاروں قسم کے ہیں مگر چھپائے کہیں نظر نہیں آتے بہت خوبصورت درخت پر بیٹھے ہوئے ایک طوطے سے میں نے پوچھا کہ یہ باغ کہاں واقع ہے اس طوطے نے انسانوں کی بولی میں جواب دیا یہ جنت الحلد ہے یہ اللہ کے دوست لال شہباز کلندر کا باغ ہے اور حمد و ثناء کے ترا نگاتا ہوا اڑ گیا المختصر میں نے جو کچھ دیکھا زبان الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے انگوروں کا ایک ہوشہ توڑ کر واپس اسی جنت کی کھڑکی سے حضور لال شہباز کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا ہمارا باغ دیکھا پسند آیا تمہیں میں نے عرض کیا حضور ایسا باغ تو نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا ہے میں تو اس کی تعریف کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا شاہ عبدالعزیز دہلوی برسگیر پاک پاکو ہند کے ایک معروف صاحب کمال بزرگ حضرت غوث علی شاہ کلندر پانی پتی نے تذکرہ غوثیہ میں مندرجہ ذیل واقعہ بیان کیا ہے جو موت کے بعد کی زندگی عراف کے بارے میں نہایت حیرت انگیز معلومات فراہم کرتا ہے یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا جب حضرت غوث علی شاہ اپنے وقت کے ایک باکمال اور صحاب علم بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز دلوی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک شخص شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا لباس کے اعتبار سے وہ شاہی عہدیدار معلوم ہوتا تھا اس نے شاہ صاحب سے کہا حضرت میری سرگزشت اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرتا خود میری عقل بھی کام نہیں کرتی حیران ہوں کہ کیا کہوں کس سے کہوں کیا کروں اور کہاں جاؤں اب تھک آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس شخص نے اپنی سرگزش بیان کرتے ہوئے کہا میں لکھنؤ میں رہتا تھا روزگار تھا حالات اچھے گزر رہے تھے قسمت نے پلٹا کھایا معاشی حالات خراب ہوتے چلے گئے وقت زیادہ بیکاری میں گزرنے لگا میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی دوسرے شہر میں حصول معاش کی کوشش کی جائے تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیا اور اودے پور کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں ریواڑی کے مقام پر قیام کیا اس زمانے میں وہ جگہ ویران تھی صرف ایک تکیا اور ایک سرائے آباد تھی سرائے میں کچھ قصبیاں رہتی تھیں میں سرائے میں متفکر بیٹھا تھا کہ کیا کیا جائے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے ایک قصبی آئی اور کہنے لگی میاں کس فکر میں بیٹھے ہو کھانا کیوں نہیں کھاتے میں نے کہا ابھی سفر کی تھکان ہے ذرا سستا لو تھکن دور ہونے پر کھانا کھاؤں گا یہ سن کر وہ چلی گئی پھر کچھ دیر بعد آئی اور وہی سوال کیا میں نے پھر وہی جواب دیا اور وہ چلی گئی تیسری دفعہ آ کر پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا ہرچ ہو چکا ہے اب ہتھیار اور گورا گھوڑا بیچنے کی سوچ رہا ہوں وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دس روپے لا کر میرے حوالے کر دیے جب میں نے روپے لینے میں پسو پیش کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ روپے ہر کات کر اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں تکلف کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو قرض ہنسنا دے رہی ہوں جب حالات درست ہو جائیں تو واپس کر دینا میں نے روپے لیے اور حرچ کرتا ہوا عہدے پور پہنچا وہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فوراً ایک شاہی نوکری مل گئی مالی اعتبار سے خوب ترقی ہوئی اور چند سالوں میں ریل پیل ہو گئی انہی دونوں گھر سے آیا کہ لڑکا جوانی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور جہاں اس کی نسبت ہو ٹھہرائی گئی تھی وہ لوگ شادی پر اصرار کر رہے ہیں اس لیے جلد سے جلد آ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤ رخصت منظور ہونے پر میں اپنے گھر روانہ ہو گیا ریواڑی پہنچا تو پرانے واقعات کی یاد ذہن میں تازہ ہو گئی سرائے میں جا کر کسبی کے متعلق معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور کچھ لمحوں کی مہمان ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سان سے لے رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی میں نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اسے خود قبر میں اتارا اور سرائے میں واپس آ کر سو گیا آدھی رات کے وقت پیسوں کا خیال آیا دیکھا تو جیب میں رکھی ہوئی پانچ ہزار کی ہنڈی غائب تھی تلاش کیا مگر نہیں ملی خیال آیا کہ ہو نہ ہو دفن کرتے وقت قبر میں گر گئی ہے افتہ و قبرستان پہنچا اور ہمت کر کے قبر کو کھول دیا قبر کے اندر اترا تو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نہ وہاں میت تھی نہ ہنڈی ایک طرف دروازہ نظر آیا ہمت کر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو ایک نئی دنیا سامنے تھی چاروں طرف باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہرے بھرے پھلدار درخت سر سر اٹھائے کھڑے تھے باغ میں ایک طرف ایک عالی شان عمارت بنی ہوئی تھی عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی وہ شہانہ لباس پہنے بناؤ سنگار کیے بیٹھی تھی ارد گرد خدمت گار ہاتھ کھڑے کھڑے تھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے عورت نے مجھے محاطب کر کے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی ہوں جسے تمہیں دس روپے دیے تھے اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کی بدولت یہ مرتبہ اور عروج مجھے عنایت فرمایا ہے یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر کے اندر گر گئی تھی ہنڈی لو اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ میں نے کہا کہ میں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر سیر کرنا چاہتا ہوں حسین و جمیل عورت نے جواب دیا کہ تم قیامت تک بھی گھومتے پھرتے رہو تو یہاں کی سیر نہیں کر سکو گے فوراً واپس ہو جاؤ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اس عرصے میں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوگی میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور قبر سے باہر آیا تو اب وہاں سرائے تھی نہ تکیا اور نہ وہ پرانی آبادی تھی بلکہ چاروں طرف شہری آبادی پھیلی ہوئی تھی کچھ لوگوں سے سرائے اور تکیا کے بارے میں پوچھا تو سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا بعض لوگوں سے اپنی یہ روایت بیان کی لیکن سب نے مجھے مبہوت الحواس قرار دیا آہر کار ایک آدمی نے کہا میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لیے چلتا ہوں وہ بہت عمر رسیدہ ہیں شاید وہ کچھ بتا سکیں اس بزرگ نے سارا حال سنا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا مجھے یاد پڑتا ہے میرے پردادا بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں صرف ایک سرائے اور تکیہ موجود تھا سرائے میں ایک امیر آ کر ٹھہرا تھا اور ایک رات وہ پرسرار طور پر غائب ہو گیا پھر اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا کہ زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا میں نے کہا کہ میں ہی وہ امیر ہوں جو سرائے سے غائب ہوا تھا یہ سن کر وہ بزرگ اور حاضرین محفل حیران اور ششتر رہ گئے اور حیران پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے امیر یہ واقعہ سنا کر خاموش ہو گیا اور پھر شاہ عبد العزیز سے عرض کیا کہ آپ ہی فرمائیں میں کیا کروں کہاں جاؤں میرا گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ دوسرے یہ کہ اس واقعے نے مجھے مفلوج کر دیا ہے شاہ صاحب نے کہا تم نے جو کچھ دیکھا ہے صحیح ہے اس عالم اور اس عالم کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں شاہ صاحب نے اس شخص کو ہدایت کی کہ اب تم بیت اللہ کو چلے جاؤ اور باقی زندگی یاد الہی میں گزار دو روح کا لباس سمجھا یہ جاتا ہے کہ گوشت پوس اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام انسان ہے حالانکہ تمام مذہبی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں گوش پوش سے بنا ہوا آدمی اصل انسان نہیں بلکہ روح کا لباس ہے روح جب اپنے اس لباس سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو لباس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی آپ اس کو جلا دیجئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے یا گڑے میں دفن کر دیجئے اپنی طرف سے اس کی کوئی مدافعت نہیں ہوگی روح کی ازلی صفت ہے کہ وہ ہر عالم میں اپنا لباس اختیار کر لیتی ہے جس طرح اس آب و گل کی دنیا میں وہ گوش بوش کا لباس احترا کرتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی یعنی عالم اعراف میں بھی اپنا ایک لباس بناتی ہے اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہوتی ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی اور رنج و غم کیا ہیں یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوسری لوگوں میں امتیاز بھی کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ عراف میں ارشاد فرماتے ہیں اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو کہ ہم پا چکے جو ہم کو وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے تحقیق سو تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ دیا تھا تحقیق بولے ہاں پھر پکارا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لانت ہے اللہ کی بے انصافوں پر جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہ آہرت سے منکر ہیں ان دونوں گروہ کے درمیان ایک اوٹ آئل حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعتراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے ہر ایک کو اس کے کے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کی امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے پھر یہ عراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامت سے پہچان کر پکاریں گے دیکھ لیا تم نے آج نہ ہم تمہارے جتھے تمہارے کس کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج اللہ کے ارشاد کے مطابق مرنے کے بعد نوہ انسان اور نوہ اجنا کے لیے دو طبقے ہیں ایک آلہ اور دوسرا سجین آلہ اور اسفل کی قرآن پاک میں اس طرح وضاحت ہوئی ہے کتب و مرکوم کتاب المرکوم ریکارڈ ہے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب کا سب فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہمارا خیال ہمارا ہر تصور ہر حرکت اور عمل شکل و صورت رکھتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اپنے علم کے دائرے میں اس کی فلم بن جاتی ہے مذہبی نقطہ نگاہ سے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے فرض کیجئے ہم چوری کرتے ہیں اب فلم بننا شروع ہو جائے گی پہلے اس بات کی فلم بنے گی کہ ہم چوری کی نیت کر رہے ہیں اب ہم چوری کے لیے جا رہے ہیں اب کسی جگہ چوری کر رہے ہیں اس کی بھی فلم بنے گی کہ چور کے ذہن کا رد عمل کیا ہے چوری شدہ مال اپنے تصرف میں لا رہے ہیں ہمارے ذہن میں چوری کی سزا متعین ہے یعنی یہ کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اس کی بھی فلم بن گئی پوری فلم اس طرح بنی کہ زہد چوری کے ارادے سے گھر سے نکلا فلاں فلاں شخص کے ہاں چوری کی پکڑا گیا چوری کی سزا میں زید کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس طرح ہر عمل کی فلم بندی ہوتی رہتی ہے مرنے کے بعد زید اس فلم کو دیکھے گا یا یوں کہیے کہ ایک خاص انتظام کے ساتھ زید کو یہ فلم دکھائی جائے گی اس مرحلے میں زید دو کیفیات سے گزرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں فلم بینی کے دوران جس وقت ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ ہاتھ کٹنے کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے فلم اس طرح جیسے ہم بالکل اس طرح جیسے ہم فلم دیکھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے کہہ کے لگاتے ہیں یا کسی منظر کو دیکھ کر بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں یا کوئی ڈرونا سین دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں فلم دیکھنے کے بعد دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور ہم کو یہ جزا ملے گی پھر ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے چوری نہ کی ہوتی یا رشوت نہ لی ہوتی تب بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے جن لوگوں پسماندگان کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے وہ ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سرمایہ دار اور دولت پرست کے تصورات خیالات اور عمل کی فلم اس طرح تشکیل پائے گی میں لوگوں کے حقوق تلف کر رہا ہوں حق تلفی کی وجہ سے لوگ بھوکے ضروریات زندگی سے محروم اور پریشان ہیں افلاس زدہ ہونے کی بنا پر ان کا وجود ان کے لیے بار ہے اس لیے کہ وسائل پر میرا قبضہ ہے دولت پرست دیکھے گا کہ میں ایک سرمایہ دار ہوں لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہوں میں نے عوام کے اوپر زندگی وبال کر رکھی ہے میری وجہ سے لوگ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں فی الواقع ان کی تمام تکلیف اور پریشانیوں کا ذمہ دار میں ہوں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میں لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنا مجھے بھی اس طرح پریشان ہونا چاہیے جیسے ہی یہ خیال آئے گا میں خود کو فلم میں مفلس کلاش پریشان حال مسترب اور بے چین دیکھے گا چیہے گا چلائے گا کربناک حالت میں ادھر سے ادھر چکر لگائے گا اور کوئی پریشان حال نہیں ہوگا حاطف غیبی کائنات ایک اجتماعی فہم رکھتی ہے ہر ذرے ستارے سیارے چرن پرن حیوان انسان جنات اور فرشتے سب کو زندگی کی تحریکات ایک ایسے شعور سے ملتی ہیں جو اپنے اندر کائنات کی معلومات کا پورا پورا علم رکھتا ہے دور جدید کی زبان میں اس کی مثال ایک ایسے کمپیوٹر کی ہے جس میں کائنات کا مکمل ریکارڈ موجود ہے مراقبے کے ذریعے اس شعور سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اس شعور سے رابطے کا ایک ذریعہ آواز ہے اس آواز کو اصطلاح ہاتف غیبی کہتے ہیں جس کے معنی غیب کا پکارنے والا ہے یہ آواز کائنات میں ہر وقت دور کرتی رہتی ہے اور کوئی شخص جس کا ذہن مرکزیت قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آلائش سے پاک ہے متوجہ ہو کر اسے سن سکتا ہے سوال کرے تو جواب پا سکتا ہے کائنات میں سب سے پہلے آواز کا ظہور ہوتا ہے انسانی حواس میں سب سے پہلے سماعت کا مظاہرہ مظاہرہ ہوتا ہے سماعت حرکت میں آتی ہے تو سماعت کے ساتھ ہی بصارت کا ایک نقطہ ٹھہراؤ قرار پاتا ہے اور کوئی شخص آواز میں موجود علم کو دیکھتا ہے اس کے بعد شام شامہ اور لامسا کی حصے ترتیب پاتی ہیں اس مرحلے پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے گویا انسان جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آواز کی توسیع شکلیں اور اضافی تحریکات ہیں اس مرحلے پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے گویا انسان جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آواز کی توسیع شکلیں اور اضافی تشریحات ہیں قرآن پاک کے مزداق سب سے پہلے کن کی سزا بلند ہوئی اور کائنات پوری تفصیلات کے ساتھ ظہور میں آ گئی لیکن محلوک کو اس وقت تک حواس حاصل نہیں ہوئے تھے حالک نے محلوک کو محاطب کیا اور کہا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب اس آواز نے محلوک کو نگاہ عطا کی اور بصارت کی قوت عمل میں آ گئی بصارت کے ساتھ ہی دوسرے حواس متحرک ہو گئے اور محلوک نے دیکھ اور سمجھ کر اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں تمام مزاحب آواز کو اولیت دیتے ہیں انجیل میں درج ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی ہندو مذہب میں اوم کی آواز کو سب سے مقدس خیال کیا جاتا ہے ہندو فکرا کہتے ہیں کہ آکاش و دھرتی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اوم کی بازگشت ہے ان کا کہنا ہے کہ کائنات میں ایک آواز مسلسل دور کر رہی ہے اور آواز کا نام وہ آکاشوانی یعنی آسمانی صدا رکھتے ہیں صوفیہ بھی غیبی آواز کا تذکرہ کرتے ہیں جو سوت سرمدی یعنی خدائی آواز کہلاتی ہے اسی آواز سے اولیاء اللہ پر الہام ہوتا ہے ہاتب غیبی سننے کا طریقہ یہ ہے مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر دونوں کانوں کے سراہوں کو روئی کے پھوہے سے بند کیا جائے اب اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو کر ایک ایسی آواز کا تصور کیا جائے جو مدرجہ ذیل کسی آواز سے مشابت رکھتی ہوں ایک میٹھی اور سریلی گھنٹیوں کی آواز دو شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ تین پانی کے جھرنے کی آواز یعنی وہ آواز جو پانی کی سطح پر پانی کے گرنے یا پتھروں پر پانی کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے چار بانسری کی آواز صاحب مراقبہ جو مسلسل اس آواز پر مرکوز رکھتا ہے تو کان آواز کان میں آواز آنے لگتی ہے آواز مختلف انداز اور میں سنائی دیتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ آواز میں الفاظ اور جملے بھی سنائی دیتے ہیں آواز کے ذریعے صاحب مراقبہ پر اسرار رموز منکشف ہوتے ہیں یہ بھی واقعات کا کشف اور عالم والا سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے جب صاحب مراقبہ مشق میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو غیبی آواز سے گفتگو کی نوبت آ جاتی ہے اور وہ آواز سے سوال و جواب بھی کرتا ہے حاطف غیبی سے سوال جواب کا طریقہ یہ ہے جب کوئی شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ حاطف غیبی کو سن سکے تو ازہد سوال کرنے اور جواب حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہے تاہم عملی طور پر اس کا طریقہ یہ ہے جو بات پوچھنی ہو اس کو ذہن میں ایک بار دہرائیں پھر مراقبہ کی حالت میں بیٹھ کر ہاتپ غیبی کی طرف توجہ کریں اور مسلسل دھیان قائم رکھیں اس وقت سوال کو ذہن میں نہ لائیں صرف توجہ ہاتف غیبی کی طرح مرکوز رکھیں ذہنی یکسوئی اور دماغی طاقت کی مناسبت سے جلد ہی آواز کے ذریعے جواب ذہن میں آ جاتا ہے تفہیم اللہ تعالیٰ کے اس میں علیم کو ایک خصوصیت حاصل ہے علیم کے معنی ہے علم رکھنے والا علیم کی نسبت سے انسان کو تمام علوم منتقل ہوتے ہیں علوم کی بساط اسماء الحق الٰہی کا علم ہے کسی اسم کا سب سے پہلا مظاہرہ تجلی کہلاتا ہے تجلی ایک نقش ہے جو اپنے اندر مکمل معنویت کے ساتھ ساتھ حد و حال اور حرکت رکھتی ہے تمام عصمہ یا صفات کی تجلیاں انسان کی روح کے اندر نقش ہیں یہ نقوش ایک طرح کا ریکارڈ ہے کسی مائیکرو علم کی مانند انسان کی روح میں اسما کے تمام نقوش موجود ہیں اگر انسان اس میں علیم کی نسبت کو بیدار کر لے تو وہ تمام اسما کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہ نسبت ایک یادداشت ہے اگر کوئی شخص مراقبے کے ذریعے اس یادداشت کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ادراک درود یا شہود میں پڑھ سکتا ہے انبیاء اور اولیاء نے اس یادداشت کو جس طرز میں پڑھا ہے اس کو طرز تفہیم کہتے ہیں طرز تفہیم کو سیر اور فتح بھی کہا جاتا ہے تفہیم کے معنی ہیں کسی چیز کی فہم بیدار کرنا یا فہم حاصل کرنا چنانچہ تفہیم کے مراقبے سے اسماء صفات کا علم اور وہ فارمولے منکشف ہوتے ہیں جن سے کائنات وجود میں آئی ہے تفہیم کا مراقبہ نصف شب گزرنے کے بعد کیا جاتا ہے انسان حالی الذہن ہو کر اس میں علیم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اسے اللہ کے اس میں علیم کی نسبت حاصل ہے تفہیم کے پروگرام میں مراقبے کے ساتھ ساتھ بیداری کا وقفہ بڑھانا لازمی ہے طرز تفہیم میں دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ ڈھائی گھنٹے سونے کی اجازت ہے مسلسل بیدار رہنے سے اس میں علیم اپنی پوری توانائی سے متحرک ہو جاتا ہے مراقبے میں اول اول آنکھیں بند کر کے مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر آنکھیں کھول کر نگاہ بھی کام کرتی ہے جب بند آنکھوں کے سامنے نقش و نگار آتے ہیں تو اس حالت کو درود کہا جاتا ہے اور جب کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کو شہود کہتے ہیں روحانی سیر مسلسل مراقبہ اور استاد کی توجہ اور نگرانی کے نتیجے میں شاگرد کے اندر روشنی کا ذہیرہ ہو جاتا ہے اور شعور کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے اس وقت شاگرد کی روحانی سیر شروع ہو جاتی ہے اس سیر کے دو مراتب اور مدارج ہیں پہلے مرتبے میں آدمی تمام مشاہدات اور انکشافات کو اس شعور کے ساتھ دیکھتا ہے کہ وہ بات دوری میں واقع ہو یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور عرش پر تجلی صفات کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس طرز مشاہدہ کو سیر آفاق کہتے ہیں جب سیر آفاقی پوری ہو جاتی ہے اور طالب علم پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے تو سیر انفس شروع ہوتی ہے اس درجے میں وارداتوں مشاہدات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں کوئی شخص تمام عالم کو اپنے نقطۂ ذات کا حصہ دیکھتا ہے اور موجودات ذات کے اندر نظر آتی ہیں اہل اللہ اس طرز ادراک کو سیر انفس کہتے ہیں سیر انفس کی انتہا پر عارف بر اللہ اللہ کو تجلی کی صورت میں ورائے عرش دیکھتا ہے قرآن پاک کی ان دو آرت آیات میں سیر انفس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک وہ تمہارے نفسوں میں ہے کیا تم دیکھتے نہیں دو ہم بہت جلد دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق اور انفس میں یہاں تک کہ کھل جائے گا ان پر حق پارہ نمبر پچیس آیت نمبر ایک جب کوئی شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی باطنی نظر متحرک ہو جائے تو اس سے یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ تمام عالم ایک آئینہ ہے جس پر انوار الٰہی کا عکس پڑ رہا ہے اس تصور کے ذریعے سیر افاقی شروع ہو جاتی ہے اگلے مرحلے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مراقبہ خود ایک آئینہ ہے جس میں انوار و صفات الہی پر عکس پڑ رہا ہے یہ تصور سیر انفس کی ابتدا کرتا ہے اس سیر کی انتہا پر اپنے اندر موجود آئینے کی بھی نفی کر دی جاتی ہے تاکہ ذات باری تعالیٰ کا ادراک کمال کو پہنچ جائے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ طالب علم پہلے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا قلب عرش سے ایک نسبت و تعلق رکھتا ہے چنانچہ صاحب مراقبہ عروج کرتا ہوا عرش تک پہنچ جاتا ہے اگلے مرحلے میں دو مراقبہ میں اور چلتے پھر اگلے مرحلے میں وہ مراقبہ میں اور چلتے پھرتے ان آیات قرآن کا تصور اپنے اوپر محیط کر دیتا ہے کہ ایک وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو دو وہ تمہاری رگ و جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے تین وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے قرآن مراقبہ قلب روحانیت کے مطابق کائنات ایک جہت میں نقطے کی حیثیت رکھتی ہے یعنی کائنات کی تمام موجودات ایک نکتے کے اندر بند ہیں نقطے کے اندر کائنات کی موجودگی مائکرو فلم کی طرح ہے مائکرو فلم میں تصاویر شکلیں ایک مختصر سی اسپیس میں مقید کر دی جاتی ہیں اسی طرح کائناتی نقطے میں مظاہر نقش ہیں جب یہ نقطہ حرکت میں آتا ہے تو پھیل کر کائنات کا مظاہرہ کرتا ہے اس کی دوسری مثال کسی درخت کے بیج کی ہے ننے منے بیج میں جس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے درخت کی پوری زندگی پتے پھل پھول شاہیں اور آنے والی نسل کے تمام درخت محفوظ ہوتے ہیں یہی بیج نشرنما حرکت پا کر درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے روحانی علوم میں اس نقطے کو جس میں ساری کائنات یکجا صورت میں موجود ہے قلب فواد اور نفس واحدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مراقبہ قلب کے ذریعے اس نقطے کی گہرائی میں اترنے کا طریقہ یہ ہے مرشد کریم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے اندر جھانکیں اور نگاہ تصور سے یہ دیکھیں کہ دل میں ایک سیاہ نکتہ ہے کچھ عرصے بعد نقطے کا تصور قائم ہو جاتا ہے اس وقت ذہن کو نقطے کی گہرائی میں داخل کیا جائے آہستہ آہستہ ذہن نقطے کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے اور جس مناسبت سے گہرائی واقعہ ہوتی ہے نقطے کے اندر کی دنیا نظر آنے لگتی ہے مراقبہ وحدت کائنات کی کسی حرکت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط ملتا ہے اس نظم و ضبط کی وجہ سے تمام افعال میں ترتیب و تناسب موجود ہے مثلا بچہ ایک موین شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے اور ایک محسوس رفتار کے ساتھ نشنما پا کر لڑک پن جوانی اور پھر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے جمادات اور نباتات بھی موین فارمولو کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ستاروں اور سیاروں کی ہر حرکت کشش کے خاص نظام کی پابند ہے جتنے سیارے فنا ہوئے ہیں کم و بیش اتنے ہی تحلیق ہو جاتے ہیں پیدا ہونے والے سے پہلے اور پیدائش کے بعد قدرت تمام محلوقات کے لیے وسائل کے انتظامات کر دیتی ہے پانی بہرات کی شکل میں تبدیل ہو کر بادل بنتا ہے اور بادل خشکی پر پانی بن کر برس جاتے ہیں یہ پانی زندگی کی نمو میں کام آتا ہے اور باقی زمین کے نیچے جمع ہو جاتا ہے یا ندی نالے اور دریا بن کر واپس سمندر سے مل جاتا ہے یہ مثالیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کائنات کے نظام میں ایک کنٹرول ہے اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ نظام عالم کے پیچھے ایک ذہن یا ایک اکائی کام کر رہی ہے اسی ذہن کی ڈور ہلنے سے کائنات کے تمام پرزے حرکت کرتے ہیں اس حقیقت کو توحید افعالی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال میں ایک وحدت موجود ہے جس پر شخص پر توحید افعالی منکشف ہوتی ہے وہ یہ مشاہدہ کر لیتا ہے کہ نورانی دنیا کے پسپردہ غیب میں ایک تحقیق موجود ہے اس تحق... اس تحقق کے اشارے پر عالم محفی کی دنیا کام کر رہی ہے اور عالم محفی کے عمال اور حرکات کا سایہ کائنات ہے ایسا شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے مربوط کر سکے یعنی دو مختلف حرکات کا باہمی رشتہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے وہ کسی بھی حرکت کا تعلق اس ذہن سے ملا سکتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے توحید افعالی کے مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نظام عالم کے اندر ایک وحدت ہے اور اس وحدت کا تشخص ایک نور ہے جو تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے لا کا مراقبہ لا کے معنی نہیں یا نفی کے ہیں لا اللہ کی ایک صفت کے انوار کا نام ہے ایسی صفت جس کا تجزیہ ہم ذات انسانی میں کر سکتے ہیں یہی صفت انسان کا لا شعور ہے عمومی طرزوں میں لا امال اعمال کی ایسی بنیادوں کو قرار دیا جاتا ہے جن کا علم عقل انسانی کو نہیں ہوتا اگر ہم کسی ایسی بنیاد کی طرف پورے غور و فکر سے مائل ہو جائیں جس کو ہم یا تو نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کی معنویت اور محفوم ہمارے ذہن میں صرف لا کی ہوتی ہے یعنی ہم اس کو صرف نفی تصور کرتے ہیں ہر ابتدا کا قانون ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جب ابتدا کی معنویت سے بحث کرتے ہیں یا اپنے ذہنی مفہوم میں کسی چیز کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے تصور کی گہرائیوں میں صرف لا کا محفوم ہوتا ہے یعنی ہم ابتدا کے پہلے مرحلے میں صرف نہیں نفی سے متعارف ہوتے ہیں جب ہمیں ایک چیز کی معرفت حاصل ہو گئی ہاں وہ لا علمی ہی کی معرفت ہو باہر صورت معرفت ہے اور ہر معرفت ایک حقیقی ہوا کرتی ہے اور ہر معرفت ایک حقیقت ہوا کرتی ہے پھر بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ہم لا علمی کی معرفت کا نام بھی علم ہی رکھیں اہل تصوف لا علمی کی معرفت کو اور اس کے علم لا اور علم کی معرفت کو علم لا کہتے ہیں لا کے انوار اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو وحدانیت کا تعارف کراتی ہیں لا کے انور سے واقف ہونے کے بعد سالک کا ذہن پوری طرح وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے یہی وہ نقطہ اول ہے جس سے ایک صوفی یا سالک اللہ تعالیٰ کی معرفت میں پہلا قدم رکھتا ہے اس قدم کے حدود اور دائرے میں پہلے پہل اسے اپنی ذات سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے یعنی وہ تلاش کرنے کے باوجود خود کو کہیں نہیں پاتا اس طرح اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح محفوم اس کے احساس میں کروٹیں بدلنے لگتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو فنائیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے لا کے مراقبہ سے ذہن میں حضر علیہ السلام اولیاء تکوین اور ملائکہ پر نظر پڑنے لگتی ہے اور ان سے گفتگو کا اتفاق ہونے لگتا ہے لا کی ایک صلاحیت حضر علیہ السلام اولیاء تکوین اور ملائکہ کے اشارات اور کنایات کا ترجمہ سالک کی زبان میں اس کی سماعت تک پہنچاتی ہے رفتہ رفتہ سوال و جواب کی نوبت آ جاتی ہے اور ملائکہ کے ذریعے غیبی انتظامات کے کتنے ہی انکشافات ہونے لگتے ہیں لا کے مراقبے میں آنکھوں سے آنکھوں کے زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کا اہتمام ضروری ہے اس کے لیے کوئی روئی دار رومال یا کپڑا آنکھوں کے اوپر اس طرح باندھا جاتا ہے کہ پپوٹو پر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے مراقبے میں سالک تمام خیالات اور تصورات سے ذہن ہٹا کر اپنی ذات کی گہرائیوں میں مرکوز کر دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک طرح کی بے حیالی تاری ہو جائے وہ اپنے خیال میں لا علمی کی حالت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مراقبہ ادم ادم کا مراقبہ لا کے مراقبے کی ایک شکل ہے اس مراقبے میں طالب علم آنکھیں بند کر کے ایسی کیفیت کا تصور کرتا ہے جو نفی کی عکاسی کرتی ہیں اس کا انہماک ایسے عالم میں ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں نہ شجر و حجر ہیں نہ کوئی آواز ہے حتیٰ کہ وہ زماں اور مکان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی موجود تصور کرتا ہے ابتدائی درجے میں یہ تصور کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ عام حالات میں کوئی شخص ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتا جس میں مکمل نفی موجود ہو اس بات کے پیش نظر عدم کا مراقبہ مرحلہ وار کرایا جاتا ہے یعنی ایسی مراقبہ جات کرائے جاتے ہیں جن میں مکمل نفی کی بجائے نفی کا عکس پایا جاتا ہے مثلا ایک طالب علم سہرہ یا بیابان کا تصور کرتا ہے جہاں مکمل خاموشی کا راج ہے اور ہر چیز بے حرکت ہے یعنی چاروں طرف ہو کا عالم تاری ہے اس مراقبے کا دوسرا نام مراقبہ بری ہے دو ایک وسیع اور سمندر ہے جس کا پانی بالکل ساکت ہے اور صاحب مراقبہ اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اس کو مراقبہ بہر کہتے ہیں تین طالب علم یہ تصور کرتا ہے کہ میں موجود نہیں ہوں صرف ذات حق موجود ہے اس طرح کے تصورات قائم کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی جب یہ مراحل عبور ہو جاتے ہیں تو مراقبہ عدم کا اصل تصور تلقین کیا جاتا ہے مراقبہ عدم کے ذریعے طالب علم پر وہ کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں جو شعوری واردات کے برعکس ہیں جب شعوری واردات کی نفی ہو جاتی ہے تو لاشوری کیفیات میں سفر ہونا شروع ہو جاتا ہے واضح رہے کہ عدم سے مراد ایسی دنیا نہیں ہے جس میں کسی چیز کا وجود نہیں بلکہ عدم سے مراد وہ دنیا ہے جس میں لا شعور کے ذریعے سفر ہوتا ہے فنا کا مراقبہ جب کوئی شخص مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے پہل ایک عنوان ہوتا ہے لیکن اس عنوان کی ترتیب و تفصیل اس کے ذہن میں نہیں ہوتی جب وہ کاغذ قلم سنبھال کر ذہن کو حرکت دیتا ہے تو مضمون کی تفصیل مرتب ہونے لگتی ہے جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ مفہوم اور معنویت کے اعتبار سے اس کے لاشعور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی ذہیرے سے یہ مفہوم تفصیلی حد و حال اختیار کر کے الفاظ کا جامع پہن لیتا ہے مضمون میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو مفہوم اور معنی میں صاحب مضمون کے لاشور میں موجود نہ ہو اگر یہ موجودگی نہ ہو تو مضمون الفاظ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا اس طرح مضمون کے تین تعینات قائم ہوتے ہیں ایک وہ تعین جس میں مضمون محفوم کی شکل میں وجود پذیر ہے دوسرا وہ تعین جہاں الفاظ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور تیسرا وہ تعین جہاں قلم الفاظ کو کاغذ پر لکھ کر مادی حد و حال بہشتا ہے جس طرح مضمون کی تین حیثیتیں ہیں اور مضمون مادی شکل و صورت اختیار کرنے میں تین مراحل سے گزرتا ہے اسی طرح تمام مظاہرات تین جگہ موجود ہوتے ہیں کوئی بھی وجود یا کوئی بھی حرکت چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو حال سے ہو یا اس کا رشتہ مستقبل سے ہو وہ ان تین تعاونات سے باہر نہیں ہے اس بات کی مزید وضاحت کے لیے مصور کی مثال دی جاتی ہے ایک مصور کاغذ پر کبوتر کی تصویر بناتا ہے وہ دوسری تصویر بناتا بنانا چاہے تو پھر بنا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ تصویر کا علم اس کے ذہن میں محفوظ ہے کاغذ پر صرف تصویر کا عکس منتقل ہوتا ہے اصل تصویر منتقل نہیں ہوتی اس طرح وہ جتنی چاہے تصویریں بنا سکتا ہے لیکن تصویر کا علم پھر بھی اس کے ذہن سے جدا نہیں ہوتا کوئی بھی علم کوئی بھی حرکت کوئی بھی مظہر جس جگہ مفہوم اور مانوی حد و حال میں موجود ہے اسے عالم تمثال کہتے ہیں عالم تمثال میں بھی ہر مظر نکوش اور ہدو رکھتا ہے ان ہدوہال کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے اگر انسان مراقبے کے ذریعے ان ہدوہال یا ان نفوس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا شعور ان اتباع نکوش کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان نکوش میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو مستقبل کے احکامات ہیں اور جن کی طبیعت جن کی تعمیل من و ان اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہے عالم تمثال کا مطالعہ کرنے کا طریقہ فنا کا مراقبہ ہے صاحب مراقبہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام آثار فنا ہو چکے ہیں اور وہ ایک نقطۂ روشنی کی صورت میں موجود ہے وہ یہ خیال اپنے ذہن میں مستحکم کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی دنیا سے بالکل آزاد ہے اور اس کا تعلق صرف اس دنیا سے باقی ہے جس کے احاطے میں ازل سے اب تک کی سرگرمیاں موجود ہیں فنا کا مراقبہ جب کوئی شخص مضمون لکھتے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے پہل ایک عنوان ہوتا ہے لیکن اس عنوان کی ترتیب و تفصیل اس کے ذہن میں نہیں ہوتی جب وہ کاغذ قلم سنبھال کر ذہن کو حرکت دیتا ہے تو مضمون کی تفصیل مرتب ہونے لگتی ہے جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ مفہوم اور معنویت کے اعتبار سے اس کے لاشور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی ذہیرے سے یہ مفہوم تفصیلی حد و حال احتیار کر کے الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے مضمون میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو مفہوم اور معنی کے اعتبار سے جو مفہوم اور معنی میں صاحب مضمون کے لاشور میں موجود نہ ہو اگر یہ موجودگی نہ ہو تو مضمون الفاظ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا اس طرح مضمون کے تین تعینات قائم ہوتے ہیں ایک وہ تعین جس میں مضمون محفوم کی شکل میں وجود پذیر ہوتا ہے دوسرا وہ تعین جہاں الفاظ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور تیسرا وہ تعین جہاں قلم الفاظ کو کاغذ پر لکھ کر مادی حدوحال بہشتا ہے جس طرح مضمون کی تین حیثیتیں ہیں اور مضمون مادی شکل و صورت اختیار کرنے میں تین مراحل سے گزرتا ہے اسی طرح تمام مظاہرات تین جگہ موجود ہیں کوئی بھی وجود یا کوئی بھی حرکت چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو حال سے ہو یا اس کا رشتہ مستقبل سے ہو وہ ان تین تابنات سے باہر نہیں ہے اس بات کی مزید وضاحت کے لیے مصور کی مثال دی جاتی ہے ایک مصور کاغذ پر کبوتر کی تصویر بناتا ہے وہ دوسری تصویر چاہے تو پھر بنا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ تصویر کا علم اس کے ذہن میں محفوظ ہے کاغذ پر صرف تصویر کا عکس منتقل ہوتا ہے اصل تصویر منتقل نہیں ہوتی اس طرح وہ جتنی چاہے تصویریں بنا سکتا ہے لیکن تصویر کا علم پھر بھی اس کے ذہن سے جدا نہیں ہوتا کوئی بھی علم کوئی بھی حرکت کوئی بھی مظہر جس جگہ محفوم اور مانوی حد و حال میں موجود ہے اسے عالم تمثال کہتے ہیں عالم تمثال میں بھی ہر مظہر نقوش اور حد و حال رکھتا ہے ان حد و حال کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے اگر انسان مراقبے کے ذریعے ان حد و حال یا ان نکوش کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا شعور ان انتباہیہ نقوش نکوش کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان نکوش میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو مستقبل کے احکامات ہیں اور جن کی تعمیل من و ان جن کی تعمیل من و ان اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہے عالمی تمثال کا مطالعہ کرنے کا طریقہ فنا کا مراقبہ ہے صحب مراقبہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام آثار فنا ہو چکے ہیں اور وہ ایک نقطۂ روشنی کی صورت میں موجود ہے وہ یہ خیال اپنے ذہن میں مستحکم کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی دنیا سے بالکل آزاد ہے اور اس کا تعلق صرف اس دنیا سے باقی ہے جس کے احاطے میں ازل سے ابد تک کی سرگرمیاں موجود ہیں چنانچہ کوئی شخص جتنی مشق کرتا ہے اتنا ہی عالم تمثال کی انتباعیت اس کے ذہن پر منکشف ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ ان نکوش کا محفوم اس کے شعور میں منتقل ہونے لگتا ہے مراقبہ اللہ کے نام جب ہم کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی صفات بیان کرتے ہیں صفات کا تذکرہ کیے بغیر کسی وجود کی تشریح ممکن نہیں ہے محسوس صفات کے مجموعے کا نام شے قرار پاتا ہے جب ہم مادی حد و حال کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز ٹھوس ہے مایا ہے گیس ہے اس میں فلاں رنگ غالب ہے فلاں فلاں کیمیاوی اجزاء کام کرتے ہیں چیز گول ہے چکور ہے یا کوئی اور ہاتھ شکل رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے اور نام ایک علامت ہے جو محسوس صفات کی ترجمانی کرتا ہے مثلا ہم جب پانی کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ سیال شہ ہے جو پیاس بجھانے کے کام آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم پانی کی کتنی صفات سے واقف ہیں جب ہم پانی کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں پانی کی صفات یا پانی کے معنی آتے ہیں اسی طرح لکھنے والی چیز کو قلم کا نام دیا گیا ہے چنانچہ جب کوئی شخص قلم کہتا ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو لکھنے کے کام آتی ہے مفہوم یہ ہے کہ صفات کے مجموعے کو کسی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ علامت ایک اشارہ ہوتی ہے علامت کو اسم بھی کہہ سکتے ہیں روحانی علوم کے مطابق کائنات صفات کا مجموعہ ہے صفات کی باہمی ترکیب سے تحلیق عمل میں آتی ہے روحانی سائنسدانوں نے تحلیق کا گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے تحلیق کی گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کو مختلف نام دیے ہیں انبیاء کو وہی کی روشنی میں صفات کا علم حاصل ہوا انہوں نے بتایا کہ کائنات میں کام کرنے والی صفات اللہ کی صفات ہیں فرق یہ ہے کہ صفات اللہ کی ذات میں کل کی حیثیت میں موجود ہیں اور محلوق کو ان کا جزو عطا ہوا ہے مثلا اللہ بصیر ہیں یعنی دیکھنے کی صفت اللہ کی صفت ہے اور محلوق میں بھی دیکھنے کی قوت کام کرتی ہے اللہ سماعت کی صفت ہے اور محلوق میں بھی سماعت عمل کرتی ہے اللہ کا فرمان ہے کہ میں تحلیق کرنے والوں میں بہترین تحلیق کرنے والا ہوں یا اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے گویا اللہ میں کوئی صفت درجہ کمال میں درجہ کمال میں موجود اور لامحدود ہے لیکن محلوق میں یہ محدود ہے اسم ذات اسم ذات یعنی اسم اللہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اس لیے اہل روحانیت اسم ذات سے ربط و نسبت پیدا کرنے اور اسم ذات کے انوار کا مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے مراقبہ اسم ذات تعلیم کرتے ہیں پوری کائنات اس حقیقت پر قائم ہے کہ وہ ایک ہستی کی ملکیت ہے یعنی تمام موجودات کا مالک ایک ہی ہے اسی حقیقت کی وجہ سے تمام محلوقات ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو فیضان پہنچانے پر مجبور ہیں اگر کائنات ایک ہستی کی ملکیت نہ ہوتی تو ایک دوسرے سے ربط ممکن نہ ہوتا اسی قادر مطلق مالک ہستی کو اللہ کہتے ہیں اور اسماع الٰہی میں یہی لفظ اللہ اسم ذات ہے دیگر اسماعی صفات الہی کو ظاہر کرتے ہیں لفظ اللہ میں ایسی تجلی مستور ہے جو حاکمیت اور حالکیت کو ظاہر کرتی ہے اس تجلی کی مارفت آدمی تمام عالم کی بنیاد مشاہدہ کر لیتا ہے چونکہ حالکیت اور مالکیت تمام محلوقات پر محیط ہے مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کل پر اس میں ذات اللہ نورانی حروف سے لکھا ہوا ہے اور اس کی شعائیں صاحب مراقبہ کے وجود پر محیط ہیں چنانچہ جس قدر جذب اور اغراق چنانچہ جس قدر جذب اور استغراق حاصل ہوتا ہے راہ سلوک کا مسافر تمام عالم کو اس میں ذات کے انوار کے آئینے میں دیکھتا ہے موجودات کی انتہا پر اللہ کی صفت حالکیت اور صفت مالکیت اس کے قلب پر ظاہر ہو جاتی ہے تصور شیخ کائنات اجرام اجرام سماوی موالید ثلاثہ وغیرہ کتنی ہی محلوقات اور موجودات کا مجموعہ ہے کائنات کے تمام اجزاء اور افراد میں ایک ربط موجود ہے مادی آنکھ اس ربط کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں دیکھنے سے ہمیں اس چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہم اس کو صفات کو سمجھ لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس چیز کی ذات اور صفات ہمارے اندر دور کرتی ہے ہم آگ کو دیکھتے ہیں اس کا تصور کرتے ہیں یا اس کا تذکرہ سنتے ہیں تو آگ کی صفات محسوسات بن کر ہمارے اندر سے گزرتی ہیں یہ عمل بہت ہلکا ہو یا محض ادراک کی سطح پر ہو بہرحال ایسا ہوتا ضرور ہے ہم آگ کے تصور کے ساتھ ساتھ گرمی اور روشنی کا احساس کرتے ہیں سرسبز و شاداب درخت کو دیکھ کر کسی ہرے بھرے باغ کا تذکرہ سن کر ہمارے اندر فرحت شگفتگی اور ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے اسی قانون کے تحت جب ہم محمود کو دیکھتے ہیں یا محمود کا نام سنتے ہیں یا محمود کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں لفظ محمود یا محمود کے ہجے نہیں آتے بلکہ محمود کی ذات اور شہصیت آتی ہے جو کتنی ہی صفات کا مجموعہ ہے انسان کو علم و فن یا کسی صلاحیت کی منتقلی دو طرح سے عمل میں آتی ہے ایک طرز میں اسے کسی استاد کے آگے زانوے تلمس طے کر کے بیٹھنا پڑتا ہے اور استاد سبکن سبکن گوئی علم سکھاتا ہے وہ الفاظ تحریر اور عملی مظاہرات کی مدد سے تعلیم دیتا ہے اور شاگرد بدتریج اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرتا جاتا ہے علم کی گہرائی اور وسعت نیس شاگرد کے ذوق و شوق کی مناسبت سے علم کی منتقلی میں ہفتوں مہینوں اور بعض اوقات سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے منتقلی کی دوسری طرز میں الفاظ تحریر یا کسی منظم مظاہرے کی ضرورت نہیں پڑتی علم یا صلاحیت صرف توجہ اور ذہنی تعلق کی وجہ سے منتقل ہو جاتی ہے اس کی مثال اس کی واضح مثال مادری زبان ہے بچہ اپنی ماں یا ماحول کے دوسرے افراد سے تحریری یا زبانی کوئی سبق نہیں لیتا محض تحلیقی ربط اور ذہنی قربت اور تعلق کی وجہ سے وہی زبان بولنے لگتا ہے جو اس کی ماں کی زبان ہوتی ہے یا جو زبان اس کے ماحول کے افراد بولتے ہیں وہ زبان کی ساخت الفاظ اور جملوں سے بتائے بغیر وہی مطلب احض کرتا ہے جو دوسرے افراد سمجھتے ہیں نہ صرف مادری زبان بلکہ دوسری بہت سی صلاحیتیں عادات و اتوار بچے کے ماحول سے اس طرح منتقل ہو جاتے ہیں بچے کو انہیں سیکھنے کے لیے شاگرد کا مروجہ کردار ادا نہیں کرنا پڑتا روحانی علوم کی منتقلی میں بنیادی طور پر دوسری طرز کام کرتی ہے شاگرد اور استاد کے درمیان روحانی اور قلبی رشتے کی بدولت استاد کے علوم استاد کی طرز فکر اور انوار شاگرد کو منتقل ہوتے رہتے ہیں اور شاگرد کا شعور ان چیزوں کے مفہوم کو بدتریج سمجھتا رہتا ہے روحانی استاد ثانوی طور پر روحانی علوم کو درجہ بندی کے ذریعے اسباق کی صورت میں اور مظاہرات کی شکل میں شگرد سے متعارف کراتا ہے تاکہ شعور ترتیب وار اسے یاد رکھنے کے قابل ہو سکے شاگرد کے دل میں استاد کی محبت اور عشق شاگرد کے ذہن کو آب و تاب بہشتا ہے جب شاگرد استاد کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس سے سوال جواب کرتا ہے استاد کی ارشادات سے مستفیض ہوتا ہے اس کی قربت میں موجود رہتا ہے تو اوپر بیان کیے گئے تحلیقی قانون کے مطابق استاد کی شخصیت اپنی تمام صفات کے ساتھ شاگرد کے اندر دور کرتی رہتی ہیں اس لیے روحانی استاد کی خدمت میں حاضر باش رہنے کی اہمیت دی جاتی ہے اسی قانون کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاگرد استاد کی شخصیت کو اپنے اندر جبز کرنے کے لیے تصور کی قوت سے کام لے اس بات کے لیے روحانی استاد کا تصور کرایا جاتا ہے تاکہ تصور کے ذریعے استاد سے قائم ذہنی تعلق توانا ہو جائے چنانچہ جب کوئی شاگرد اپنے روحانی استاد کا تصور کرتا ہے تو استاد کی صفات اور استاد کی صلاحیتیں اس کی روح میں گردش کرنے لگتی ہے جتنی دیر وہ استاد کی طرف متوجہ رہتا ہے استاد کی صفات اور اس کے انوار شاگرد کے ذہن کی سطح پر ریز ہوتے رہتے ہیں تصور کی مسلسل مشق سے شاگرد کے اندر ایک ایسی کیفیت راسخ ہو جاتی ہے جس سے اس کا روحانی ربط ہر وقت استاد کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے استاد کے اندر معرفت اللہ کی صلاحیت مسلسل منتقل ہوتی رہتی ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب شاگرد اپنے استاد کا عکس بن جاتا ہے اس مقام کو تصوف میں فنا فی شیخ کا نام دیا جاتا ہے اور روحانی استاد کے تصور کو تصور شیخ کہتے ہیں روحانی استاد کا تصور کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک شاگرد مراقبے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا استاد سامنے موجود ہے دو یہ تصور کرتا ہے کہ استاد اس پر توجہ کر رہا ہے اور انوار و برکات لہروں کی صورت میں اس کے اندر جذب ہو رہے ہیں تین استاد کی ذات اس کے وجود پر محیط ہے چار وہ ہر وقت اور ہر آن خود کو استاد تصور کرتا ہے گویا اس کی ذات استاد کی ذات ہے یہ طریقہ تمام طریقوں میں اعلیٰ ترین ہے کیونکہ اس میں شاگرد اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل روحانی استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے فیض ہو اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر حاصل ہو چنانچہ جب کوئی شاگرد اپنے روحانی استاد میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر اور افتاد طبیعت وہی ہوا جاتی ہے جو استاد کی ہے اور وہ روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس نسبت کو قوی کرنے کے لیے شاگرد سے تصور رسول کرایا جاتا ہے تاکہ روحانی ربط مضبوط ہو اور شاگرد انوار نبوت سے فیضیاب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور نظر عنایات سے شاگرد اپنی ہمت اور سکت کے مطابق ان انوار قدسی کا مشاہرہ کرتا ہے جن کا مشاہدہ نور نبوت کے فیضان سے ممکن ہے جب نور نبوت سے شاگرد کے لطائف حضور پاک علیہ وسلام رنگین ہو جاتے ہیں تو وہ فنا پھر رسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے مدارج کے اعتبار سے تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی طریقے ہیں ایک مراقبے میں مسجد نبی یا گمبد حضر کا تصور کیا جاتا ہے دو شاگرد یہ تصور کرتا ہے کہ مدینہ منورہ سے انوار اس کے اندر جذب ہو رہے ہیں تین شاگرد کے قلب پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی الفاظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے انوار سے قلب روشن ہیں چار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت نبوت پر جلبہ فرما ہے اور آپ کے قلب مبارک سے انوار و تجلیات شگرد کے قلب میں منتقل ہو رہے ہیں پانچ شاگرد یہ تصور کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود ہے اور حضور اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان میڈیم یا رسول مانتے ہیں اسی طرح مختلف طبقہ فکر کے لوگ دیگر مقدس ہستیوں کو خدا اور اپنے درمیان رابطے کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہودی حضرت موسیٰ پر عیسائی حضرت عیسیٰ پر ہندو کرشن جی یا رام چندر جی پر پارسی جناب زرتشت پر یقین رکھتے ہیں بدھ مت کے پیروکار مہاتما بدھ کو نجات دہندہ تصور کرتے ہیں اسی یقین کی روشنی میں ان لوگوں کے ہاں گرو کے تصور کے بعد ان مقدس ہستیوں کا تصور کیا جاتا ہے ذات الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن مبارک اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر تجلیات ربانی نازل ہوتی رہتی ہیں جب روحانیت کے راستے پر سفر کرنے والا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی طور پر اس درجہ قربت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور انوار نبوت کے فیضان سے ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول شروع ہو جاتا ہے عملی طور پر اس مشاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے ذات باری تعالیٰ کا تصور کرایا جاتا ہے تاکہ نسبت کی جڑیں گہری ہو جائیں اور عرفان ذات کا سفر جاری رہے جب اس راستے پر چلنے والا کوئی شخص تجلیات ذات میں انہماک حاصل کر لیتا ہے تو اس مقام کو فنا فی اللہ یا فنا فی ذات کہتے ہیں تصور ذات میں ذات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے تصور ذات میں صفات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے اور ذہن کی کوئی بھی پرواز اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی البتہ ادراک کی میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے پیغام لانے والا سورہ شعرا آیت نمبر اکاون اس آیت میں انسانی حواس کی رسائی بیان ہوئی ہے جب اللہ انسان کو محاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں اور دل دیکھ اور جان لیتا ہے اللہ کے اس طرز تکلم کو وہی کہتے ہیں دوسری طرز میں اللہ ایلچی کے ذریعے بات کرتے ہیں یعنی آنکھیں ایلچی کو دیکھتی ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی اپنے بندے پر رونمائی کرتے ہیں اس طرز کا نام حجاب ہے مثلا اللہ ایک جمیل اور نور اعلیٰ نور صورت میں بندے پر جلوہ فرماتے ہیں یہ جمیل صورت اللہ نہیں بلکہ حجاب ہے تصور ذات کے مراقبے میں الفاظ اور بیان کی مختلف طرزوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تصور ذات کے بہت سارے طریقے ہیں ایک صاحب مراقبہ تصور کرتا ہے کہ اس کے قلب پر اسم اللہ نورانی الفاظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کی نورانی شعاؤں سے سارا عالم منور ہے دو وہ عرش پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے تین اللہ تعالیٰ کی ذات تجلہ کی صورت میں اس کے سامنے ہیں چار اللہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں اور توجہ انوار کی صورت میں اس پر وارد ہو رہی ہے پانچ روحانیت کا طالب یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو مراقبہ رویت کہتے ہیں چھ قرآن پاک میں ارشاد ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے چنانچہ مراقبہ میں اللہ کے ساتھ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے اس مراقبے کو مراقبہ میت کہتے ہیں سات مراقبے میں اس آیت کا تصور قائم کیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں اس مراقبے کا نام مراقبہ اقرب ہے آٹھ جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہے مراقبے میں اس آیت کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے نو قرآن پاک میں ہے اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے چنانچہ صاحب مراقبہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تمام اشیاء اور ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے دس مراقبے میں اللہ کی ہستی کو ایک لامحدود سمندر خیال کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مراقبہ ایک کی مانند اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہے گیارہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کائنات فنا ہو کر عدم ہو گئی اور صرف اللہ باقی ہے جب سالک کو تصور ذات میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ روحانی استاد کی توجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے تصرف اور رحمت سے تجلی ذات کا اطراک کر لیتا ہے